اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے دو افراد اس کے عقب میں کھڑے محسوس ہوتے تھے اور سامنے ایک ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے کھڑا مرد تھا اس مرد نے زرتار پوشاک پہن رکھی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بادلوں کے حالے میں چہرے پہ برہمی تھی اس کے انداز میں کچھ خوف زدہ کرنے والا تھا مگر اس نے خود کو بلا خوف کہتے سنا تمہاری بیٹی ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے وہ آدمی غرایا تھا جاؤ اور میرے قید خانے میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارو اس نے خود کو مسکراتے دیکھا بہت جلد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے مراد راجا کہ تم خود مجھے یہاں واپس بلاؤ گے اور اس کرسی پہ مجھے بٹھا کے میرے ساتھ مذاکرات کروں گے ایک عجیب سی کیفیت میں اس کی آنکھ کھلی تھی احمد نظام اسے بلائی پولیس مسجد انڈیا والے پولیس اسٹیشن میں لائے تھے وہ مسجد انڈیا نامی علاقے کا ایک چھوٹا اسٹیشن تھا اور اس کے آس پاس اس وقت کوئی صحافی وغیرہ نہ تھا جو تالیہ مراد کو وہاں دیکھ کے پہچان لیتا کچھ دیر بعد اسے ایک انٹروگیشن روم میں بٹھا دیا گیا اور پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ ایک خالی کمرہ تھا درمیان میں میز رکھی تھی اور سامنے دیوار آئینے کی بنی تھی وہ جانتی تھی اس کے پاس کھڑے تفتیشی افسر ان کو وہ دکھائی دے رہی ہوگی البتہ وہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہتھکڑیوں والے ہاتھ میز پہ رکھے سامنے بیٹھے پروسیکیوٹر اور پولیس افسر کو خاموشی سے گھورے جا رہی تھی تالیا ایک وحشت ناک پنجرے میں بھی بند ہو چکی تھی اور ایک پرتعیش محل میں بھی قید ہو چکی تھی وہ ان کی عام جیلوں سے نہیں ڈرتی تھی سر جھٹک کے اس نے خود کو تسلی دی البتہ کوئی شے تھی جو اندر ہی اندر اس کے احساب کو ہلا رہی تھی کل آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تالیا پروسیکیوٹر احمد نظام سنجیدگی سے کہہ رہے تھے سیاہ بالوں والی لڑکی بس چپتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی بولی کچھ نہیں آپ اب بھی چاہیں تو سچ بول سکتی ہیں یا پھر آپ کو اپنے وکیل کا انتظار ہے تالیہ کسی سے نہیں ڈرتی جو اسے وکیل کی مدد کی ضرورت ہو اگر میں چپ ہوں تو اس لیے کہ آپ کو میرے سچ کا یقین نہیں آئے گا احمد نظام مٹھیا میز پہ جمائے آگے کو جھکے اور سنجیدگی سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے آگے انہوں نے جو بھی کہا تالیہ نے نہیں سنا اس سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی وہ یک تک ان کی ہلتے لبوں کے پیچھے دانتوں کو دیکھ رہی تھی جن سے خون نکل رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے دو داڑھیں ٹوٹی اور ان کی زبان سے پھسلتی میز پہ آن گری خون آلود لمبی جڑ والی داڑھی تالیا اس نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا میز صاف تھی احمد نظام کا منہ بھی صاف تھا اور وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے سچ کا یقین کروں گا آپ سچ بولنے کی کوشش تو کریں اوہ اس کے خواب اس نے سر جھٹکا اور پیچھے کو ٹیک لگائی آپ یقین کریں گے چیلنجنگ انداز میں ابرو اٹھا کے پوچھا انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا ساتھ بیٹھا تفتیشی افسر خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا تو پھر سنیے تالیہ نے ٹیک لگائی اور ہتکڑیوں والے ہاتھ گود میں رکھ کے گویا ہو چند ماہ قبل میں ایک رات وان فاتح کے ملاقہ والے گھر گئی تھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہاں ایک خزانہ دفن ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا تھا مجھے ٹوکیے مت سچ بولنے شہزادی نے پیشانی پہ بل ڈال کے کہا میں اسی خزانے کے لیے اس گھر کو کرائے پہ لینا چاہتی تھی مگر ایسا ہو نہیں سکا پھر اس رات مجھے اس گھر کے سہن میں ایک ٹریپ ڈور ملا وان فاتح اور ایڈم میرے ساتھ تھے میں سمجھی تھی اس کے پیچھے خزانہ ہوگا مگر جب نے وہ دروازہ کھولا تو اس کے پار اس نے گہری سانس لی دونوں غور سے اسے دیکھ رہے تھے اس کے پار ایک جنگل تھا اس دوران ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اکیسویں صدی سے واپس پندرہویں صدی کے ملاقہ میں چلے گئے ہیں وہ وقت کا دروازہ تھا جسے ہم نے کھولا تھا اور ہم واپس نہیں جا سکتے تھے تفتیشی افسر کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی جسے اس نے بند مٹھی منہ پہ رکھ کے چھپا لیا یعنی کہ آپ تینوں وقت میں پیچھے چلے گئے تھے پھر احمد نظام سنجیدگی سے بولے ہم چار دن اس جنگل میں سفر کرتے رہے اور پھر ہم اس سے نکلے تو چار دن آپ نے گزارا کیسے کیا کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا نہیں ہم نے گراس اوپر کھائے اور بے بسی بھرا غصہ پیا اب میں آگے چلوں شور شور پھر آپ جنگل سے نکلے تو تو ہمیں غلاموں کے بیوپار گروہ نے قید کر لیا وہ ہمیں ملاقہ شہر لے کر ایڈم اور میں تو ان کی گرفت سے بھاگ گئے مگر فاتح صاحب نہیں بھاگ سکے بہرحال تب مجھے علم ہوا کہ میرا تعلق اسی دنیا سے ہے تیرہ سال کی عمر میں میں وقت کا دروازہ پار کر کے اس نئے زمانے میں آ گئی تھی میں نے اپنے باپا کو ڈھونڈا تو پتہ چلا وہ بندہ ہارا مراد راجہ بن چکے ہیں وہاں لوگوں سے میرا تعارف ان کی بیٹی تاشا بنتے مراد کے طور پہ کروایا گیا اور مجھے شہزادی تاشا بنا دیا گیا جبکہ ایڈم کو میں نے مورخ مقرر کر دیا ہماری ساری کوششیں مراد راجہ سے وقت کی چابی لینے اور فاتح کو آزاد کروانے میں صرف ہوئیں اس کام میں چار ماہ لگے اور بلاخ راجہ نے ہمیں جانے دیا وہ انگوٹھی مجھے سلطان مرسل شاہ نے تحفے میں دی تھی اور ہر اچھی شہزادی کی طرح میں تحفے نہیں ٹھکرا سکتی تھی کیونکہ سلطان اسے علم بغاوت کے مترادف سمجھتا سلطان سے شادی نہ کرنے کے لیے مجھے وان فاتح سے شادی کرنی پڑی سو ٹیکنیکلی میں ان کی بیوی ہوں چار ماہ قدیم علاقہ میں گزارنے کے بعد ہم واپس آئے تو میں کچھ چیزیں ساتھ آئی یہ انگوٹھی انہی میں سے ایک ہے یہ میری ہے اور میں نے اسے نہیں چلایا ہم واپس آئے تو وقت ٹھہرا ہوا تھا اور ہم اسی رات میں واپس آئے تھے مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ فاتح صاحب کو وہ زمانہ بھول گیا البتہ مجھے اور ایڈم کو سب یاد ہے اب آپ بتائیں آپ کو یقین آیا میری بات پہ اس کے لہجے میں طنز تھا احمد نظام گال تلے ہتیلی رکھے بغور اسے دیکھ رہے تھے آخری بات پہ ہنکارا بھرا اور سر ہلایا میرا سوال اب بھی وہی ہے آپ کو کیسے علم ہوا کہ اس گھر میں خزانہ متفن ہے کیونکہ مجھے وہ آگے ہوئی اور ان کی آنکھوں میں جھانکا سچے خواب آتے ہیں میں مستقبل کے مناظر دیکھ سکتی ہوں مجھے وہ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا احمد نظام چند لمحے اسے تعصب سے دیکھتے رہے پھر گہری سانس لے کر اٹھے چیتالیہ آپ کی اس کہانی پہ میں ویسے بھی یقین نہ کرتا لیکن اسے خواب میں دیکھنے والی باتیں اس کو انتہائی بوگس بنا دیا ہے یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ قید بھی ہوئیں پھر شہزادی بھی نکل آئے اور مستقبل کے وزیر اعظم بھی آپ کے ساتھ تھے بلکہ انہوں نے آپ سے شادی بھی کر لی اور پھر آپ وہاں سے قیمتی زیورات لے کر واپس بھی آ گئی اور ہاں سلطان بھی آپ کی محبت میں گرفتار تھا اور آپ اس کی ملکہ بننے والی تھی یہ اسٹوری تو اگر کسی فلم کی ہو تو اسے بھی فلاپ کروا دے اور آپ اس کہانی کو کورٹ میں اپنے واحد ڈیفینس کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں تالیہ نے نظریں اٹھا کے تندے سے اسے دیکھا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کن حالات سے گزری یو نو میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دی جائیں تو سارا قصہ ہی بدل جاتا ہے مگر آپ کی بات سمجھنے کے لیے چیتالیا مجھے جگہ نہیں دنیا ہی بدلنی پڑے گی ساری باتیں چھوڑ دیں کیا آپ صرف یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ آپ کو سچے خواب آتے ہیں جی کر سکتی ہوں اوکے کس طرح وہ ہتیلیاں میز پہ رکھ کے اس کے سامنے جھکے تالیا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ کی دو دھاڑے گر گئی ہیں وہ بھی خون آلود ہو کے دان کسی انسان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں داڑوں کی جڑیں بہت لمبی ہوتی ہیں یعنی بوڑھے لوگ آپ کے عزیز و اقارب میں دو لوگ مرنے والے ہیں وہ بھی خونی موت ایک دان بڑا تھا اور ایک چھوٹا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کچھ عرصے میں مر جائیں گے احمد نظام نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا ظاہر ہے کہ آپ جانتی ہیں میرے دونوں والدین کینسر پیشنٹ ہیں اور ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے اگر انہیں کچھ ہوا بھی تو میں اسے آپ کے خواب کی تعبیر نہیں سمجھوں گا چیتا لیا see you in court tomorrow Ahmad Nizam نے اپنا فون اٹھایا اور وہاں سے نکل آیا باہر رات پھیل چکی تھی مگر پولیس اسٹیشن میں معمول کا رش لگا تھا وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتے ہوئے راداری کے کونے تک پہنچے تھے جب ایک سیاہ سوٹ والے آدمی کو سامنے سے آتے دیکھا وہ آدمی ان کے ساتھ سے گزر کے آگے بڑھ گیا تو انہوں نے یوں ہی گردن موڑ کے دیکھا وہ انٹیروگیشن روم کی طرف جا رہا تھا احمد نظام نے قریب سے گزرتے سپاہی کو روک کے استفسار کیا یہ آدمی کون ہے اور اندر کیوں جا رہا ہے میں پتہ کرتا ہوں سپاہی بھی انٹیروگیشن روم کی طرف لپکا احمد نظام رک کے انتظار کرنے لگے چند لمحے بعد وہ واپس آیا اور ان کو بتایا یہ وہ اس لڑکی کا وکیل ہے تالیہ مراد کا وکیل وکیل یعنی اب ایک طویل قانونی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا احمد نظام نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گئے وہ پارکنگ لاٹ تک آئے تھے جب ان کے قدم زنجیر ہوئے ایک خیال ان کے ذہن سے ٹکرایا اور اس نے انہیں پتھر کا بت بنا دیا اس ایک عجیب لمحے میں ان پہ انکشاف ہوا تھا کہ تالیہ مراد سچ کہہ رہی تھی اگلے ہی پل وہ تیزی سے آگے کو بھاگے پہلی رات وہ انٹیروگیشن روم میں اسی طرح بیٹھی تھی احمد نظام جا چکے تھے اور تفتیشی آفیسر سامنے موجود تھا ان کے جانے کے بعد وہ کھنکار کے گویا ہوا دیکھے تالیہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی اور میں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں احمد نظام کافی سخت طبیعت اور چھوٹے ذہن کے آدمی ہیں اور اوہ پلیز اس نے بیزاری سے بات کر میرے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ مت کھیلیں مجھے آپ سے زیادہ یہ کرتب آتے ہیں اور دل میں اس نے سوچا یہ کون ومن کو کون نہیں کر سکتے بے وقوف تبھی دروازہ کھلا اور ایک سیاسوٹ سوٹ والا آدمی اندر داخل ہوا وہ دراز قد جل لگے بالوں اور سابلی رنگت کا حامل ہندوستانی نقوش کا آدمی تھا جس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے اس نے کھٹاک سے ایک فائل میز پہ رکھی تو تفتیشی آفیسر نے چونک کے سر اٹھایا دراز قد آدمی نے احمد نظام کی خالی کرسی اٹھائی اور میز کی دوسری جانب تالیہ کے ساتھ لا کے رکھی پھر کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا تفتیشی آفیسر نے تعجب سے اسے دیکھا ایک منٹ آپ کیسے اندر آ گئے ساملہ آدمی گردن موڑ کے تالیا سے پوچھنے لگا انہوں نے کوئی بدسلوکی تو نہیں کی تمہارے ساتھ اور تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں اس کے انداز میں ایک اپنائیت سی تھی وہ بس نفی میں سر ہلا کے رہ گئی جناب آپ کی تعریف تفتیشی افسر نے برہمی سے پوچھا تو سادمی نے چہرہ موڑ کے تندہی سے اسے دیکھا میں تالیہ مراد کا وکیل دولت بن امان ہوں اپنا کارڈ اس کے سامنے لہرایا اور پھر ناقدانہ نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیا کولنگ سسٹم کام نہیں کر رہا کیا آپ نے میری کلائنٹ کو اس گرمی میں بٹھا رکھا ہے ساتھ ہی ٹائی کی نوٹ قدرے ڈھیلی کی ماتھے کے بل ہنوس پڑے ہوئے تھے آپ غالباً سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ہمارے چھوٹے موٹے تھانوں میں آپ کا آنا جانا کم ہوتا ہے ورنہ آپ کو ہمارے حالات معلوم ہوتے افسر سے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے کی نرم اب انکا ہو چکی تھی واٹ ایور دولت امان نے اسی اکھڑے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ میں تالیہ کو لے جانے آیا ہوں میرا پیرا لیگل ضمانت کے کاغذات آپ کے پولیس کمشنر کے آفس میں لے گیا ہے آپ جا کے دیکھ لیں ضمانت تالیا چونکی مگر کوٹ تو صبح کھلے گا اور لیکن دولت امان نے ہاتھ اٹھا کے تالیا کو خاموش کرا آپ اب کچھ نہیں بولیں گی ایک لفظ نہیں میں آ گیا ہوں نا میں ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کافی وہ درستی سے کہتا میز پہ آگے کو جھکا اور مٹھیاں باہم پھنسا کے میز پہ رکھی ایک لمحے میں وہ جان گئی کہ اسے کس نے بھیجا تھا آنسو کا گولا سا تھا جو اس کی حلق میں اٹکنے لگا آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا دل چاہے گا آپ کوئی بھی الزام لگا کے انہیں یہاں لے آئیں گے یہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف ہے مجھے ہفتہ بھر پہلے سے فاتح نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کی تلقین کر رکھی تھی میں آج صبح وہ کروا بھی چکا تھا اپنے کمشنر کے پاس جائیں اور میری کلائنٹ کی ہتکڑیاں کھلوائیں تاکہ میں انہیں گھر لے کے جاؤں دولت امان کی بھاری آواز اور روب اتنا زیادہ تھا کہ وہ افسر قدرے گڑبڑا کے بولا آتا ہوں وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تو تالیا نے لب کھولی آپ کو فاتح نے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے گلا رند گیا آپ کو کیا لگتا تھا وہ اپنے دوستوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اب کہ وہ نرمی سے گویا ہوا تو بہت سے آنسو اس کے اندر ہی اندر گرنے لگے فاتح اور میں کلاس فیلوز تھے وہ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتا ہے جب سے اس پروسیکیوٹر نے فاتح کے گھر چکر لگانے شروع کیے تھے اس نے مجھے یہ کام کرنے کو کہہ رکھا تھا مگر میری غلطی ہے کہ میں یہ کاغذات پہلے نہیں تیار کروا سکا مگر میرے دستخط کے بغیر وہ کہنے لگی تو جواباً وہ مسکرایا چیتالیہ ہم بکلا زیادہ بڑے کون مین ہوتے ہیں اور ابرو سے کیمرے کی طرف اشارہ کیا وہ بد وقت مسکرا دی اب آپ کچھ نہیں بولیں گی جو کہنا ہے میں کہوں گا آپ کی خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ٹھیک تالیہ نے سر ایسا بات میں ہلایا مگر وہ انگوٹھی میں نے نہیں چرائی تھی وہ میری ہے کون سی انگوٹھی چیتالیہ وہ جو بغیر کسی گواہ کے پروسیکیوٹر آپ سے لے کر گیا تھا آپ کی وہ انگوٹھی تو امیٹیشن تھی وہ کوئی اصلی تھوڑی تھی جس انگوٹھی کو فرانسک نے صوفیہ رحمان کی انگوٹھی کرا دیا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی تھی کیا پروسیکیوٹر یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کی نقلی انگوٹھی کو کسی اصلی انگوٹھی سے نہیں بدلا میری انگوٹھی نقلی تھی کوٹ یہ مان لے گی وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی اگر آپ کی انگوٹھی اصلی ہوتی تو اس کی مالیت لاکھوں میں ہوتی آپ اسے اس پروسیکیوٹر کو اتنے آرام سے کیوں دیتی یہی بات ہم کورٹ میں کہیں گے ایک دن میں یہ کیس خارج ہو جائے گا بس اتنی سی بات تھی وہ نرمی سے تسلی دے رہا تھا اور فاتح نے دی تھی نا آپ کو وہ انگوٹھی تو جس جولے سے فاتح نے دی تھی اس کا بیان بھی شامل کروں گا میں اور اس کو بھی اٹھا کے عدالت میں لے آؤں گا آپ نے پہلے فاتح کا نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ اسکینڈل نہ بن جائے اب آپ سچ سچ بتا دیں بات ختم وہ واقعی اچھا وکیل تھا لفظوں کے ہیر پھیر سے اس نے سارا کیس ہی پلٹ دیا تھا اور اگر عدالت میں قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھ لیا گیا کہ یہ انگوٹھی اس کی تھی یا نہیں تو وہ جھوٹ کیسے بولے گی اس نے سر جھٹکا یہ جھوٹ تھا مگر ایک ناکردہ جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اسے وہ کروا گھون پینا پڑے گا کیونکہ قانون ہی اس کا دشمن بنا ہوا تھا فاتح صاحب نہیں آئے جانے کیوں اس نے پوچھ لیا نہیں تالیا وہ کیسے آ سکتا تھا میڈیا پیچھے آ جاتا اور دولت نے بات روک دی اور آپ کی بدنامی ہوتی وہ یہی کہنا چاہتا تھا شاید مگر چپ ہو گیا تھوڑی دیر بعد پولیس کمشنر اور تفتیشی آفیسر اسی کمرے میں ان کے ساتھ کھڑے تھے تالیہ کی کڑیاں اتاری جا رہی تھی اور وہ معذرت کے ساتھ اس کو بتا رہے تھے کہ اب وہ جا سکتی ہے پبلک میں کیے جانے والے جرائم کی معافی پبلک میں مانگنی چاہیے کمشنر صاحب اگر کل کسی ایک اخبار نے بھی تالیہ مراد کی گرفتاری کی خبر لگائی تو آپ کا آفس تحریری معافی مانگے گا سمجھے آپ دولت امان نے جاتے وقت ابرو اٹھا کے تحکم سے کہا تھا وہ سپریم کورٹ کے ان وکلا کی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے تھا جو چھوٹے تھانوں میں آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے پولیس والوں سے ناپسندیدگی سے گھور ضرور رہے تھے مگر مروب بھی تھے اپنا اسکارف سر پہ لے کے چہرہ چھپا لے ہم تھانے کی اگبی سمت سے باہر جائیں گے کیونکہ ان پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں انہوں نے فرنٹ پہ رپورٹرز بلا رکھے ہوں راہداری میں چلتے ہوئے دولت نے آہستہ سے سرگوشی کی اور تالیہ نے ایسا ہی کیا وہ بالکل خاموش تھی گویا سن ہو اسی خاموشی سے وہ دولت کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی تو دولت نے کار سڑک پہ ڈال دی ساتھ ہی کال ملا کے فون کان سے لگا لیا فاتح میں تالیہ کو تھانے سے نکلوا لایا ہوں نہیں کسی نے نہیں دیکھا نہیں اخبار تک خبر نہیں پہنچے گی ہاں یہ اس سے بات کرو مگر مختصراً کرنا پلیز کالز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی اور موبائل اس کی طرف بڑھایا تالیہ نے فون کان سے لگایا تو وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا تالیہ تم ٹھیک ہو اس کا گلا رننے لگا مگر بظاہر پرسکون آواز میں بولی جی توانک ہوں دولت صاحب وقت پہ آ گئے تھے دولت میرا بہت اچھا دوست ہے مجھے خوشی ہے کہ اس نے تمہاری مدد کی اب تم کہاں جا رہی ہو ابھی ہم میرے گھر جا رہے ہیں میں وہاں پہنچ کے آپ کو واٹس ایپ پہ کال کرتی ہوں وہ رکی اور پھر مسکرائی تھینک یو فاتح اور اس کا جواب سن کے فون رکھ دیا ہم فاتح کی طرف جا رہے ہیں ہمیں وہاں بیٹھ کے آئندہ کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی دولت اب اتنا پرسکون نہیں لگ رہا تھا جتنا تھانے میں تھا وہ چونکی یعنی ان کے گھر فورن سے اسرا کا خیال آیا نہیں بی این کے آفس گھر میں تو اس کی وہ چڑچڑی بیوی ہوگی اس نے سر جھٹکا اور موڑ کاٹا تالیا مسکرا دی ایک دم وہ دولت امان زیادہ اچھا لگنے لگا تھا مگر زمانت تو ہو گئی اب آگے کیا کرنا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے تالیہ وہ صبح تک ضمانت منسوخ کروا لیں گے تمہیں دوبارہ جیل جانا پڑے گا اس کا دل ڈوب سا گیا تو یہ بھیانک خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا وہ چہرہ موڑ کے شیشے کے پار اندھیرے میں بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگی چند پل خاموشی سے کٹ گئے میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی مجھے وہ اس طرح کیسے اب کی بار آواز بھی رند گئی گرفتاری نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا دولت نے کار سائڈ پہ روکی اور اس کی طرف رخ کر کے سمجھانے لگا دیکھو تالیہ تالیا نے چہرہ موڑ کے نم آنکھوں سے اسے دیکھا کسی اجنبی کے سامنے آنکھیں نم کرنا اس کی عادت نہیں تھی مگر اس گرفتاری نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا تم وان فاتح تک رسائی کا واحد ذریعہ ہو حکومت نے مہینوں کی محنت کے بعد تمہارے خلاف ایک اسٹوپڈ کیس تیار کیا ہے وہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے مگر میرے پاس ایک حل ہے میں ابھی فاتح سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کیا تم کچھ عرصے کے لیے سنگاپور یا تھائی لینڈ چلی جاؤ میں بھاگ جاؤں ابھی تمہارا نام کسی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نہیں ہے تم قانونی طور پہ ملک سے باہر جا سکتی ہو میں علاج بیماری وغیرہ کے پیپرز تیار کر دوں گا تم آرام سے سال چھ ماہ باہر گزارو تب تک الیکشن قریب آ جائیں گے اور یہ سیاسی کیس دب جائے گا اگلے سال فاتح وزیر اعظم بن جائے گا اور اس کے دور حکومت میں تم واپس آ جانا مگر میں بیمار نہیں ہوں دولت صاحب اس نے چٹخ کے بات کاٹی میں جھوٹ بول کے باہر کیوں جاؤں میں کیوں بھاگوں جو جرم میں نے نہیں کیا میں اس سے کیوں ڈروں اور اگر وہ ان جرائم کو سامنے لے آئے جو تم نے کیے ہیں کار میں ایک دم سناٹا چھا گیا وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تمہیں کلائنٹ بنانے سے پہلے میں نے تمہارے بارے میں تھوڑی بہت چھان پٹک کی تھی تالیا تمہارے پاس ملیشیا کی مختلف شناختیں ہیں جس کا مطلب ہے کہ تم واقعی کون ومن اور آپ نے فاتح کو بتایا وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کیسے بتا سکتا ہوں میرا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے وکیل اور کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی یہ میرے پہ میرے جیسا وکیل کبھی سمجھوتا نہیں کرتا میرے کلائنٹس تم سے بڑے بڑے مجرم رہ چکے ہیں اور نہ مجھے تمہارے جرائم سے فرق پڑتا ہے نہ فاتح کے جاننے یا نہ جاننے سے کسی وکیل کو نہیں پڑتا میری جاب تمہیں اس کرائسس سے نکالنا ہے وہ خاموش ونڈ اسکرین کے پار اندھیر سڑک کو دیکھنے لگی اسٹریٹ پولس کی روشنی بھی کالی رات سے لڑنے میں ناکام دکھائی دیتی میں باہر چلی گئی تو وہ مجھے اشتہاری قرار دے دیں گے میرا نام بدنام ہوگا وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی فاتح کو میری وجہ سے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا سب کہیں گے تالیا چور تھی اسی لیے بھاگی یہ مجھے ساری عوام کے سامنے دوری نگارہ ملائے بنا دیں گے میں واپس آ بھی گئی تو میری کھوئی ہوئی ساکھ واپس نہیں آئے گی کوئی میری عزت نہیں کرے گا دولت صاحب اس نے چہرہ موڑ کے ایک عزم سے اسے دیکھا تالیا نہیں بھاگے گی تالیہ اسی شہر میں رہ کے ان کے الزامات کا مقابلہ کرے گی یعنی اب ہمیں اس کیس کو قانونی محاذ پہ وہ دونوں ایک دم چونکے دولت گردن موڑ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا دور سڑک پہ تین چار کارز آتی دکھائی دے رہی تھیں جن کی سرخ نیلی بتیاں جل بج رہی تھی دولت نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا ڈیمٹ اب ملک سے بھاگنے کا ٹائم نہیں رہا انہوں نے آدھی رات کو کسی جج کو اٹھا کے وارنٹ بنوا لی ہوں گے وہ واضح طور پہ پریشان نظر آتا تھا وہ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ رہی تھی تالیا کا کیس مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کا دل ڈوبنے لگا مگر اس نے گردن کڑائے رکھی میں ان سے نہیں ڈرتی چار کاریں ان کے پاس آ کے رکی دروازے کھلے اور ان سے بہت سے سپاہی باہر سب سے آگے جو شخص چلا آ رہا تھا اس نے سیاہ گھنگریالے بالوں کی پونی بنا رکھی تھی تیکھے نکوش کا مالک وہ آدمی جینس پہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور انداز سے اعلیٰ افسر لگتا تھا یہ ہتان ہے شہر کے سب سے بدنام تھانے بلائی بوکیت پولیس اسٹیشن کا کمشنر یہ اس کو جلاد کہتے ہیں مگر تم اس سے مت گھبرانا بس خاموش رہنا وہ قریب آ رہے تھے وقت کم تھا اور دولت جلدی جلدی سمجھا رہا تھا گھنگریالے بالوں والا مرد دولت کی کھڑکی تک آیا اور جھک کے اندر جھانکا تالیہ مرادہ باہر آ جائیں آپ کی گرفتاری سوری ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ ہے میرے پاس اور ایک کاغذ لہرا کے دکھایا دولت نے اسے گھورتے ہوئے کاغذ چھپٹا اور اوپر کر کے اسے پڑھا وہ گود میں ہاتھ رکھے خاموش بیٹھی رہی سپاہی ان کی کار کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے ٹھیک ہے تالیہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی لیکن دولت نے اسے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ہتان سیدھا ہو کے ایک طرف ہو گیا تمہارا تھانہ میڈیا کے نمائندوں سے بھرا رہتا ہے تم تالیا کو لے جانے سے پہلے رپورٹرز کو وہاں سے ہٹاؤ گے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دولت صاحب ہتان نے شانے اچکائے اور سپاہیوں کو اشارہ کیا میری بات سنو ہتان وہ درستی سے بولا مجھے میری کلائنٹ کی ہتکڑیاں لگے تھانے میں داخل ہوتی تصاویر اخبار میں نہیں چاہیے ہتان نے شانے اچکائے ہمارے تھانے میں کوئی پچھلا دروازہ نہیں ہے اور میں ایک کون ومن کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہوں مجھے تو سامنے سے ہی جانا چاہیے تالیا کے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا دروازہ کھول کے چپ چاپ خود باہر نکل آئی ایک سپاہی آگے آیا تو اس نے ہاتھ سامنے کر دیے ہتھ کڑی ایک دفعہ پھر ان کلائیوں پہ لگ گئی دولت نے غصے بھری بے بسی سے سر کی پشت پہ ہاتھ رکھا ٹھیک ہے مگر تم میری کلائنٹ کا چہرہ کور رکھو گے جوابن حتان نے محض بازو لہرا کے اسے الوداع کہا ہاں ہاں کل کوٹ میں ملتے ہیں اور تالیا کو آگے چلنے کا اشارہ کیا تالیا ایک لفظ بھی مت کہنا اوکے اور میں پیچھے آ رہا ہوں وہ کار میں بیٹھتے ہوئے چلا کے ہدایات کر رہا تھا وہ چپ چاپ کار کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو ساتھ موجود سپاہیوں نے ایک سیاہ تھیلا اس کے سر پہ پہنا دیا اب اس کا سر کندھوں تک چھپ گیا اونٹوں کی جگہ سانس لینے کے لیے سوراخ بنے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھانے اور کوٹ کچہری لے جاتے وقت اکثر ملزموں کا چہرہ کیپ نکاب یا اسی طرح کے سیاہ ڈھاٹوں سے چھپا دیا جاتا تھا تاکہ ان کی اخبار میں چھپی تصویریں ساری عمر کے لیے ان کو شرمندہ نہ کریں کیونکہ ملزم اپنا جرم ثابت ہو جانے سے پہلے تک معصوم ہی تصور کیا جاتا ہے تالیا نے سر سیٹ کی پش سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی وہ جانتی تھی میڈیا تھانے کی بیرونی سیڑھیوں پہ ہوگا اب کوئی بھی شے اس کے نام اور سیاہ تھیلے میں بند چہرے کو خبروں کی زینت بننے سے نہیں روک سکتی تھی ایک طویل سفر کے بعد جب اسے کار سے اتارا گیا تو وہ اپنے ارد گرد دھکم پیل محسوس کر سکتی تھی رپورٹرز کی آوازیں سوالات چیتالیا چیتالیہ کی پکار چور کون ومن وان فاتح سے تعلق اسے سیاہ ڈھاٹے میں بھی کیمروں کے چمکتے فلیش بار بار محسوس ہو رہے تھے یوں لگتا تھا ہر طرف سے رپورٹر سر پہ چڑھتے آ رہے ہوں تالیہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا اسے سانس نہیں آ رہی تھی پولیس آفیسر کے نرگے سے بر وقت گزار کے اوپر لے جا رہے تھے یہ سب اس کی توقع سے کہیں زیادہ مشکل تھا کل کی اخبار میں اس کے نام کے ساتھ شہ سرخیاں لگی ہوں گی سارا ملک جان جائے گا بی این کے آفس میں جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے سوپ پارلر والی ایلیٹ سوسائٹی کی سوشلائٹ عورتیں جن کی پارٹیز میں وہ جاتی تھی آرٹ کی دنیا میں موجود اس کے کے دوست جو اسے ایک آرٹ لور طور پہ جانتے تھے کل صبح سب جان جائیں گے کہ تالیہ مراد ایک فراڈ تھی عدالت اب اسے بری کرے یا سزا دے وہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو چکی تھی اندر کمشنر ہتان کے آفس میں لا کے اس کے سر کا ڈھاٹا جھپٹ کے اتارا گیا اور پھر ضروری کاروائی کے بعد اس کو لاک اپ میں لے جا کے بند کر دیا گیا لاک اپ ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی اس کی چھت کافی اونچی تھی اندر دو دیواروں کے ساتھ بینچ رکھے تھے جن پہ سویا جا سکتا تھا اور سلاخوں والے دروازے کے آگے راہداری تھی یوں لگتا تھا سامنے کتار میں ویسے ہی سیل بنے تھے اسے یہاں سے تین چار ہی صرف نظر آ رہے تھے دونوں بینچ خالی تھے قید کی پہلی رات اس کا کوئی ساتھی نہ تھا وہ ایک بینچ پہ بیٹھ گئی تو ایک سپاہی سلاخوں والے دروازے کو لاک کرنے لگا ساتھ کھڑا ہتان اسے گھورے جا رہا تھا کیا سوچ رہی ہیں آپ محترمہ کہ اس تالے کو کیسے توڑنا ہے اس نے ایک سرد نگاہ ہتان پہ ڈالی نہیں مجھے کیا معلوم تالے کیسے توڑے جاتے ہیں شانے اچکائے اور بھاگتی تو میں تب جب میں چور ہوتی جب کوئی جرم کیا ہی نہیں تو بھاگوں گی کیوں حتان تمسخرانہ انداز میں مسکرایا تھانے میں پہلی رات سب یہی کہتے ہیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کرمنل میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد پچھلے سارے جرائم کا اعتراف نہ کر لے اور تم بھی یاد رکھنا کمشنر کہ ہر چیز کو پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہے وہ سینے پہ بازو لپیٹ کے دوسری طرف دیکھنے لگی وہ اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی سپاہی چلے گئے ہتان بھی چلا گیا کسی نے ایک دو بتیاں بجھا دی اور باقی جلتی رہنے دی تاکہ قیدیوں کو رات میں بھی اندھیرے کی سکونیت میسر نہ ہو سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز والی لڑکی کافی دیر بینچ پہ بیٹھی رہی پھر جھک کے ہیل سے پیروں کو آزاد کیا ننگے پیر ٹھنڈے فرش پہ رکھے اور قید کی پہلی رات کو محسوس کرنا چاہا مگر تمام حسیات مرسی گئی تھی وہ اندر تک سن ہو چکی تھی کسی بھی صحت مند انسان کے اندر پانچ حسیات موجود ہوتی ہیں سننا دیکھنا چھو کے محسوس کرنا چکھنا اور سونگھنا بعض انسانوں میں چھٹی ہس بھی ہوتی ہے اور وہ بہت سی باتیں دیکھے سنے سونگھے چھوئے یا چکھے بغیر بھی محسوس کر سکتے ہیں مگر قید خانے کی وہ پہلی رات ایک سن رات تھی وہ بالکل سن تھی مفلوج یوں جیسے یہ سب کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا یوں جیسے فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو فاتح اسے بچا لے گا وکیل اسے بچا لے گا مگر وکیل آیا کیوں نہیں کافی دیر گزری تو وہ اٹھی اور قدم قدم چل کے سلاخوں کے قریب آئی ٹھنڈی سلاخوں پہ اپنے مرمری ہاتھ رکھے تو وہ بغیر سرخ انگوٹھی کے برہنا سے لگے تالیہ نے چہرہ آگے کر کے سامنے والے سیل میں جھانکا اس میں ایک عورت کاؤچ پہ لیٹی سو رہی تھی اس سیل کے دائیں بائیں نظر آتے دونوں سیلز میں بھی قیدی تھے کوئی سو رہا تھا کوئی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا سب خاموش تھے مجھے اپنے وکیل سے بات کرنی ہے سلاخوں کو پکڑے شہزادی تاشا بلند آواز میں آئی جواب ندارت اس کی آواز گونج کے پلٹ آئی کوئی ہے کمشنر بات سنو میری اس کی آواز مزید بلند ہو گئی راہداری کے کونے سے ایک سپاہی آتا دکھائی دیا یہ وہی تھا جو بھی اس کو مقفل کر کے گیا تھا وہ دروازے کے پاس آ رکا اور سر سے پیر تک اسے دیکھا خاتون آپ سو جائیں اور باقی سب کو بھی سونے دیں مجھے معلوم ہے انچے دولت آئے ہوں گے مجھے ان سے بات کرنی ہے جی وہ آئے تھے مگر کمشنر ہتان نے ان کو واپس بھیج دیا وہ میرے وکیل ہیں آپ مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے فی الحال تو ہم نے روک دیا ہے صبح عدالت کی پیشے تک آپ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے سپاہی نے کندھے اور پلٹ گیا اہانت سے تالیا کا چہرہ سرخ ہو گیا وہ واپس بینچ پہ بیٹھ گئی لمبی اسکرٹ کسی شہزادی کے گھیردار لباس کی طرح پھیلائے کمر سیدھی رکھے کتنی دیر بیٹھی رہی اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ آگے اسے کیا کرنا ہے مگر پانچوں حسیات کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مر سی گئی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہی ارد گرد خاموشی تھی نہ کوئی سرگوشی نہ کوئی چیخو پکار بتیاں ہنوس چلی جانے کس پل اس نے آنکھیں بند کی اور ایک دم اگلے ہی لمحے چونک کے کھولی تو رات بیت چکی تھی وقت کے کھیل بھی انوکھے تھے پہلا دن وہ ہڑبڑا کی سیدھی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا سامنے راہداری میں رات کی طرح خاموشی نہیں تھی دو تین اہلکار وہاں کھڑے تھے برابر والے سیل میں ایک قیدی غصے سے بولے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد سپاہی اسے چند راہداریوں سے گھما کے کمشنر کے آفس میں لے آئے ہتان ٹیک لگا کے اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا گھنگریالے بالوں کی کس کی پونی بنا رکھی تھی آنکھوں کا تیکھا پن اور تمسکرانہ مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی اسے وہ شخص ہر گزرتے لمحے مزید برا لگ رہا تھا آپ کے وکیل کو آنے سے روک دیا میں نے وہ سامنے بیٹھ گئی تو وہ بتانے لگا وہ بس تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی میں تمہارا چہرہ بھی یاد رکھوں گی کمشنر وہ اسی طرح مسکراتا رہا پھر ایک اخبار اس کے سامنے دھکیلا تالیہ نے محض نظریں جھکا کے فرنٹ پیج پہ نظر ڈالی وان فاتح کی chief of staff Talia Murad چوری کے الزام میں گرفتار نیچے اس کی ایک تصویر تھی رپورٹرز کے ہجوم میں سے گزر کے ہتان اور دوسرے اہلکار اسے سیڑھیوں کے اوپر لے جا رہے تھے آپ کے وکیل نے آج پھر درخواست کی ہے کہ آپ کو کسی پچھلے دروازے سے عدالت لے جایا جائے مگر میں صرف سیاہ کپڑے والی کرٹسی دکھا سکتا ہوں اس سیاہ کپڑے کا کیا فائدہ جب آپ میڈیا کو پہلے ہی ٹپ کر دیتے ہیں کہ آپ تالیہ مراد کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں گود میں تھیں وہ چبا چبا کے کہہ رہی یہ باتیں آپ کو جرائم کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی میں آپ سارے میڈیا کو تو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا نا میں نے کہا نا میں تمہارا چہرہ یاد رکھوں گی کمشنر وہ پرتپش نظریں اس پہ جمائے بولی عدالت تک کا سفر پچھلی رات سے زیادہ توہین آمیز تھا آج دھوپ کے باعث فلیش چمکتے محسوس نہیں ہوتے تھے عدالت کی عمارت کے باہر اترتے ہی رپورٹرز کی تیز آوازیں اور پولیس اہلکاروں کا اسے ہجوم سے گزارنا ہتان کا فاتحانہ انداز میں رپورٹرز کو نو کامنٹس نو کامنٹس کہنا وہ دانتوں سے نچلا لب دبائے کسی نابینا انسان کی طرح راہداری عبور کرتی رہی اس کا مستقبل بھی اسے اندھیرے جیسا ہو چکا تھا تالیہ مراد ہر روز اخبار کی سرخی بنے گی اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اب وہ ویسی نہیں تھی اسے اپنی بسارت عدالتی کمرے میں واپس ملی اس دفعہ ہتان نے رگڑنے والے انداز میں کپڑا کھینچا وہ جب بھی اس کے سر سے کپڑا اتارتا تھا انداز میں ایک عجیب حکارت ہوتی تھی تالیہ نے ہتھ کڑی لگے ہاتھوں سے بال سامنے سے ہٹائے اور آنکھیں معتد چھپ چھپے دھندلا منظر واضح ہوا تم ٹھیک ہو کوئی غلط سلوک تو نہیں کیا گیا تمہارے ساتھ وہ ڈیفینس کی چیئر پہ بیٹھی تھی اور ساتھ موجود شخص پوچھ رہا تھا وہ دولت امان تھا اور فکر مند نظر آ رہا تھا تالیہ نے بے اختیار اس کے ارد گرد نظریں دوڑائیں پھر پلٹ کے دیکھا کمرہ عدالت کے خالی بینچ آہستہ آہستہ بھرے جا رہے تھے اجنبی چہرے شناسا لوگ فاتح صاحب نہیں آئے جانے کی سمید کے تحت اس نے پوچھا نہیں تالیہ یہاں میڈیا والے بہت ہیں اس لیے خیر فکر نہ کرو آج تمہاری ضمانت ہو جائے گی مگر وہ گردن موڑ کے دیکھ رہی تھی اور ایڈم وہ جرنلسٹ وہ رات کی فلائٹ سے اپنی بک لانچ کے لیے سنگاپور چلا گیا تھا اس کو صبح خبر ملی تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا شام تک وہ پہنچ جائے گا اور داتن وہ اس کی طرف جھکا پولیس لانا صابری کو ڈھونڈ رہی ہے اس کا نام بھی پولیس رپورٹ میں تمہاری ساتھی مجرم کے طور پہ درج ہے وہ رات کو ہی روپوش ہو گئی تھی تالیہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی بھرے موجمے میں وہ بالکل تنہا تھی داتن کی مجبوری وہ سمجھ سکتی تھی ایڈم تو خیر تھا نہیں ملک میں مگر وان پاتے ان کو تو آنا چاہیے تھا اپنا سیاسی کریئر داؤ پہ لگا کے بھی آنا چاہیے تھا تالیہ ڈونٹ وری وہ تمہارے ساتھ ہے دولت نے اس کا چہرہ بجھتے دیکھا تو تسلی دی۔ وہ سب تمہارے لیے فکر مند ہے مگر ان سب کی مجبوریاں تھیں آپ کیوں آئے پھر آپ بھی نہ آتے پھر چہرہ موڑ کے انہیں غصے سے دیکھا یو نو واٹ مجھے آپ کی ضرورت نہیں آپ جا سکتے ہیں میں اپنا کیس خود لڑوں گی کہیں میری وجہ سے آپ کی نیک نامی پہ بھی حرف نہ آ جائے فاتح نے مجھے کہا تھا کہ تم یہی کہو گی اس لیے اس نے مجھے تمہارا وکیل بنایا ہے کیونکہ تم جو بھی کہو میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا نہیں مجھے فاتح سے اپنی دوستی بہت عزیز ہے دولت امان سکون سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا جج آ چکا تھا تالیہ نے پروسیکیوشن کی ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہاں ایک غیر شناسا چہرہ دکھائی دیا وہ چونکی پروسیکیوٹر احمد نظام کہاں ہے صبح ہی صبح ان کا بڑا بھائی اور اس کی بیوی کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے اس لیے وہ نہیں آ سکے ان کا ڈپٹی پروسیکیوٹر کیس لڑ رہا ہے اس نے نوجوان وکیل کی طرف اشارہ کیا اور تالیہ بس اس کو دیکھ کے رہ گئی خونی دانت وہ احمد نظام کے بیمار ماں باپ کے نہیں تھے بھائی اور بھابھی تھے بے شک وہ احمد نظام کو خبردار کر چکی تھی مگر کسی کی موت کا سننا ہمیشہ افسوسناک ہوتا ہے احمد نظام کا ڈپٹی ان سے زیادہ تیز ترار واقعہ ہوا تھا چند منٹ میں اس نے جج کے سامنے نہ صرف دولت امان کی ضمانت کی درخواست کے خلاف شاندار دلائل دیے بلکہ پولیس کی طرف سے رپورٹ بھی پیش کر دی جس کے مطابق تالیہ مراد ایک خطرناک حد تک ذہین اور شاطر مجرمہ تھی جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی تھی پولیس نے اس کو سات دن کے لیے ہتان کے تھانے میں رکھنے کی درخواست کی تھی اور دولت کے مسلسل اختلاف اور احتجاج کے باوجود جج نے صرف ایک اسپاٹ نظر اس ملزم لڑکی پہ ڈالی جو بے خوف چپتی نگاہوں سے اسے دیکھی جا رہی تھی اور فیصلہ پولیس رپورٹ کے حق میں سنا دیا وہ سب صوفیہ رحمان کے غلام تھے سب ایک اسکرپٹ کے تحت کام کر رہے تھے اسے شدید ذہنی اذیت میں ڈال رہے تھے وہ سب سمجھ رہی تھی عدالت سے واپس تھانے جاتے وقت رپورٹرز کے سوالات میں سنسنی آ گئی تھی تالیہ مراد وان فاتح پہ آپ کو ڈسون کرنے کے لیے پارٹی کی طرف سے بہت دباؤ ہے کیا وہ ہار مان لیں گے کار آگے بڑھ گئی اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ پلٹ پلٹ کے سنائی دینے لگے مگر اس سے پرواہ نہ تھی فاتح غلام فاتح قدیم ملاقہ کا فاتح جدید ملیشیا کا فاتح وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ دباؤ پہ پگھل جاتا اسے یقین تھا کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا وہ اسے چھوڑ بھی کیسے سکتا تھا آج اسے جس سیل میں لے جایا گیا اس کا دروازہ سلاخوں والا تھا اور سامنے دیوار تھی یعنی دوسرے سیل دکھائی نہیں دیتے تھے وہ خطرناک قیدیوں کا الگ تھلگ سا سیل تھا اور اندر دو ہٹی کٹی عورتیں پہلے سے موجود تھیں ان کا سامان سیل میں بکھرا پڑا تھا وہ عورتیں ایک ہی بیڈ پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی سر جوڑے باتیں کر رہی تھی تینوں نے کھلے کھلے نارنجی لباس پہن رکھے تھے اسے آتے دیکھ کے خاموش ہوئیں اور سر موڑ کے اسے دیکھنے لگی تالیا ان کو دیکھنے کے بجائے اپنے خالی بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا اونچی چھت والی نیم اندھیر سی کوٹڑی انتہائی خوفناک معلوم ہوتی تھی سپاہی چلے گئے اور دروازہ مقفل ہو گیا تو اس نے نظریں موڑ کے ان عورتوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی کیا نام ہے تمہارا ایک نے سوال کیا شہزادی نے چہرہ موڑا اور اپنے بستر پہ ہاتھ پھیر کے گرد صاف کرنے لگی جواب نہیں دیا یہ وان فاتح کی سیکرٹری ہے میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھ رکھا ہے ایک عورت تنفر سے بڑھ بڑا اس کے لہجے کی تپش چمکا دینے والی تھی مگر وہ بے بنی بستر جھاڑتی رہی اس کی ساری حسیات مر چکی تھی نہ وہ کچھ دیکھ رہی تھی نہ وہ سن رہی تھی نہ زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا نہ کوئی خوشبو سونگ سکتی تھی نہ کسی شے کو چھونے پہ کوئی احساس ہوتا تھا پانچوں حسیات سن تھی وہ لیٹ گئی اور اونچی چھت کو دیکھنے لگی اسے کچھ نہیں کھانا تھا نہ کسی سے بات کرنی تھی خاموشی سے وہ وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی فاتح اسے بچا لے گا وکیل اسے بچا لے گا دوسری رات لیٹے لیٹے کافی دیر بعد اس سے نیند آئی تھی نیند کی اس کیفیت میں اس کی پانچوں حسیات مزید غافل ہو گئی تھی دماغ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا داتن کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوتی تھی اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیا تو ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے مگر وہ سننے کی حصے مفلوج تھی سو الفاظ اثر نہیں کرتے تھے اور تب اچانک سے اس کی پہلی حص جاگی لمس کو اپنی جلد پہ محسوس کرنے کی حص کسی نے تالیا کے چہرے پہ تکیا رکھ دیا تھا اس کی آنکھ تکلیف کے احساس سے کھلی مگر بصارت کے سامنے اندھیرا تھا ایک قیدی عورت تکیا اس کے منہ پہ رکھ کے دبا رہی تھی اور دوسری ایک چھڑی کو زور زور سے اس کے جسم پہ مار رہی تھی صوفیہ رحمان نے ہمارے علاقے میں ہسپتال بنایا تھا صوفیہ رحمان کی وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچی تھی اور اس لڑکی اور اس کے باس نے ٹی وی پہ صوفیہ صاحبہ کی تجدید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تمہیں مر جانا چاہیے تاکہ وزیر اعظم تم سے محفوظ رہے وہ عورت غراتے ہوئے تکیا اس کے چہرے پہ رکھے دبا رہی تھی تالیہ نے کرنٹ کھا کے ہاتھوں سے اس کے بازوں کو دور ہٹانا چاہا مگر اس عورت کی گرفت مضبوط تھی تم جیسی سیاسی عورتیں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو تم ہماری لیڈر کی دشمن ہو چھڑی مارنے والی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی تالیہ کا سانس بند ہو رہا تھا اب تم صوفیہ رحمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گی ایک دم تالیا نے اپنے ناخن تکیے والی کے ہاتھوں میں گاڑے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو اسے دھکا دے کے اٹھی دوسری عورت نے اسے گردن سے پکڑ کے واپس گرانا چاہا مگر اس نے زخمی شیرنی کی طرح اس کی کلائی پکڑ کے مروڑی لی خبردار جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر پرے گرایا مگر پہلی عورت تب تک اٹھ چکی تھی وہ تالیا کے پیچھے تھی اس سے پہلے کہ تالیا مڑتی اس نے اسٹیل کا گلاس زور سے اس کے سر پہ مارا لمحے بھر کو تالیا کا سر گھوم گیا درد اندھیرا سماعت میں ہوتا سائیں سائیں اگلے ہی پل ایک عورت نے اسے گردن کے پیچھے سے دبوچا اور زور سے زمین پہ دھکا دیا چوٹ شدید تھی اس کا سر پھٹ گیا وہ خون کے قطرے گردن پہ پھیلتے محسوس کر سکتی تھی دماغ اتنی بری طرح گھوما کہ چند لمحے وہ اٹھ نہیں سکی تم نے میری لیڈر پہ الزام لگایا فاتح کی بیٹی کے قتل کا تمہیں مر جانا چاہیے وہ عورت غصے میں دیوانہ وارس پہ چھڑی برسا رہی تھی اور تالیہ چہرے کے آگے بازو کیے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی وہ عورت ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیے جا رہی تھی میں تمہیں جان سے مار دوں گی میں تمہیں تم مجھے کیا اس نے ایک دم چہرے کے سامنے سے بازو ہٹایا اور ساتھ گرا اسٹیل کا گلاس اٹھا کے زور سے اس عورت کے منہ پہ مارا وہ عورت اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی وہ تیورا کے پیچھے گری دوسری عورت اس کی طرف بڑھی مگر تب تک تالیا اپنے قدموں پہ کھڑی ہو چکی پہلی عورت ابھی تک زمین پہ گری پڑی تھی تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا شہزادی تاشا غصے سے چلاتے ہوئے اس عورت کی گردن دبوچ کے بولی اور اسے زور سے جھٹکا دیا زمین پہ پڑی ہوئی چھڑی اٹھا لی اور وہی چھڑی اس کے اوپر پوری قوت سے ماری میں تم سب کی جان لے لوں گی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ وہ زور زور سے اسے چھڑی سے عورت کو مارے جا رہی تھی سیاہ بال بکھرے سر کے پچھلے حصے سے خون بہہ رہا تھا بازو پہ خون کی لکیریں تھیں اور وہ ننگے پاؤں کھڑی اس کو مارے جا رہی تھی گارڈ گارڈ دوسری عورت حواس پاکتا ہو کے سلاخدار دروازے کی طرف بھاگی اور سلاخوں کو پکڑے زور زور سے چلانے لگی تالیہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا پھر چھڑی پرے پھینکی کرسی اٹھا لی اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی گارڈ ادھر آؤ یہ مجھے مار دے گی عورت کے چہرے پہ واضح خوف تھا وہ زور زور سے چلانے لگی تالیا تیزی سے آگے آئی اور کرسی اس کے اوپر دے ماری عورت نیچے گر گئی مگر اس نے کرسی نہیں چھوڑی وہ کرسی کی ٹانگ سے اس کے اوپر دیوانہ وار ضربے لگا رہی تھی میں تالیا مراد ہوں میں مراد راجا کی بیٹی ہوں میں وان فاتح کی بیوی ہوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ وہ جارحانہ انداز میں اس کو کرسی سے مارے جا رہی تھی تمہارے جیسے کرمنلس کی لیڈر ہے صوفیا جا کے اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ میں اس کی بھی جان دے لوں گی میں تم سب کے چہرے یاد رکھوں گی دوڑتے قدموں کی آواز آئی اور بہت سی بتیاں روشن ہو گئی پولیس اہلکار بھاگتے ہوئے آیا اور دروازہ کھولا تالیہ نے سرخ چہرہ اٹھا کے نفرت سے ان کو دیکھا اور کرسی پر پھینک دی سیل کا منظر سب کو ویسے ہی ہکا بکا کر گیا تھا زمین پہ گرا خون تکیے کرسی چھڑی اور ایک طرف ہائے ہائے کرتی لہو لوہان چہرے والی عورت اور ان سب کے درمیان کھلے بالوں اور خون آلود کپڑوں والی لڑکی سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کی جان لے لوں گی وہ حلق کے بل پر آئی تھی سپاہی اس کو کچھ کہے بغیر جلدی جلدی سیل میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی دونوں عورتوں کو باہر لے جایا گیا اور پیرامیڈکس کو کال کی جانے لگی وہ اب سیل کے کونے سے لگی کھڑی تھی اور اس کے سر سے مسلسل خون بہ رہا تھا وہ محسوس کرنے کی رات تھی درد بے بسی اور غصہ محسوس کرنے کی رات اس رات اس کی محسوس کرنے کی حص جاگ گئی تھی دوسرا دن وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں میز رکھی تھی اور اعتراف میں دو کرسیاں کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی اور اس کے روشن دان سے سورج کی روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی دولت صاحب نے فکر مندی سے سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیا کو دیکھا جس نے قیدیوں والی جامنی ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی اس کے سر پہ پٹی بندی تھی ہونٹوں اور کن پٹی پہ زخم نظر آ رہے تھے ایک آنکھ کے قریب نیل پڑا تھا مڑے ہوئے آستینوں سے بازوؤں پہ پڑی نیل اور سرخ نشان بھی واضح تھے اس کا چہرہ ویران اور بے رونق تھا اور وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی بس ان کو دیکھی جا رہی تھی اس تھانے کے لوگ انسان نہیں جانور ہیں دولت اس کو دیکھ کے غم و غصے سے کہہ رہا تھا فاتح صاحب نہیں آئے کافی دیر بعد اس نے سوال کیا یہ سب ہتان نے خود کروایا ہے مجھے یقین ہے ورنہ وہ عورتیں تمہیں مارتی رہیں اور گارڈز پہ خبر رہے یہ ناممکن ہے میں نے کورٹ میں درخواست دے دی ہے تمہاری جان کے خطرے کے پیش نظر مجھے تم سے روز ملاقات کی اجازت مل گئی ہے فاتح صاحب کیوں نہیں آئے وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی اس کے کچھ پرابلمس تھے مگر وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں ہے اور تمہارا حال احوال پوچھتا رہتا ہے اور ایڈم وہ واپس کیل نہیں آیا وہ آ گیا تھا مگر کل رات تیز طوفان کی وجہ سے اس کے گھر اور قریبی مکانات کو کافی نقصان پہنچا ہے یونو اس کا گھر ایک پسماندہ علاقے میں ہے تم نے ٹی وی پہ دولت گڑبڑا کے جیسے اپنی بات روکی بھلا وہ ٹی وی کیسے دیکھ سکتی تھی البتہ فجر کے بعد سے دو گھنٹے تک وہ زخمی حالت میں طوفان کی چنگھاڑ اور موسلا دار بارش کی آواز سنتی رہی تالیا چپ چاپ سامنے والی دیوار کو دیکھنے لگی جو کافی اوپر جا کے چھت سے ملتی تھی اس کی نظریں خالی تھیں اور یہ دیکھنا معنی نہیں رکھتا تھا کیونکہ بصارت کی حص مفلوج تھی صرف درد محسوس ہوتا تھا کمرے کی صفاق ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی دل کے زخم کا ادھیرے جانا محسوس ہوتا تھا تالیہ ہم جلد تمہیں یہاں سے نکال لیں گے تم بس حوصلہ نہ ہارنا وہ اب نرمی سے اسے تسلی دے رہا تھا اگر فاتح کے لیے کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو میں یہاں سے اسی کے پاس جا رہا ہوں ابھی وہ آفس میں ہوگا گھر میں تو اس کی بیوی کا الگ تماشا ہوتا ہے اس نے آنکھیں اٹھا کے دولت امان کو دیکھا تو ان آنکھوں میں امید تھی آپ ان سے کہیے گا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے اور ان کو میری وہ میرے ساتھ رہیں جیسا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا میں کہہ دوں گا اگر تم چاہو تو اس کو کوئی نوٹ یا خط وغیرہ لکھ سکتے وہ جیب سے قلم نکالنے لگے تو تالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا مجھے خط لکھنے نہیں آتے بس آپ ان سے کہہ دیجیے گا وہ مجھ سے ملنے آئے دولت چلا گیا تو اس کی جگہ اسی کرسی پہ ہتان آ کے بیٹھ گیا باہر سے ہلکی ہلکی بارش برسنے کی آواز آ رہی تھی اسی بارش نے ایڈم کو نہیں آنے دیا تھا پہلی دفعہ تالیہ کو بارش سے نفرت محسوس ہوئی تھی تو پھر شروع کریں چیتالیہ ختان نے تنزیہ آواز میں کہنا شروع کیا آپ نے وہ انگوٹھی کیوں چرائی تالیہ کے ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہاتھ میں اس پہ تھے اور کمر سیدھی رکھی وہ بے تاثر نظروں سے ہتان کو دیکھ رہی تھی جو جینز اور شرٹ پہنے بیٹھا تھا کیا اس انگوٹھی کو چرانے کے لیے آپ کو وان فاتح نے کہا تھا آخر وہ آپ کے باس تھے کیا وہ اس طرح صوفیہ رحمان کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے وہ جانتی تھی ان سب کا یہی مقصد تھا وہ اسے فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہتے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فاتح کے خلاف ایک لفظ بھی بولوں گی تو تم مجھے جانتے نہیں آتا تم میرے ذریعے فاتح کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور وان فاتح اگر تمہارے خلاف بولنا شروع کر دے تو وہ اسی اطمینان سے دیکھتی رہی ایسا کبھی نہیں ہوگا خواب دیکھنا بند کر دو اور جس دن ایسا ہوا نہ تالیہ اس دن تم ان سارے جرائم کی تفصیل خود بتاؤ گی جو تم نے اس کے لیے کی نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی تم میرے وہ پہلے دشمن ہو جو میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ پائے گا مگر ہتان کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا اس نے کمرے کی بتیاں بجھا دی اور چھت سے لٹکتا واحد بلب جلا دیا روشنی کا ٹارچر عذاب تھا بتی جلتی بجھتی اور پھر جلتی وہ سر میں درد کرنے والی تھی اور ایسے میں وہ اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے سوالات کر رہا تھا قانون کے مطابق وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا تھا اور وہ خاموش رہ سکتی تھی اس لیے اس نے اسے رات کو پلانٹڈ عورتوں سے پٹوایا تھا تالیہ نے آنکھیں بند کر لی اب ہر طرف اندھیرا تھا سماعت کی حص مفلوج تھی اس لیے ہتان کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی اس نے خود کو یہاں سے دور کہیں تصور کرنا چاہا ملاقہ کے کسی پھولوں سے بھرے باغ میں جہاں صرف وہ ہو اور گھوڑے کی بات تھامے وان پاتے اور وہ گھاس پہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں مگر یہ منظر تصور میں بن کے ہی نہیں دے رہا تھا اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیا تو ہم ایک دن کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے بار بار داتن کی آواز گونجتی تصورات کا تعلق بھی چھٹی حص سے ہوتا ہے اس حص کو جگانے کے لیے باقی پانچ حسیات کا موجود ہونا بھی ضروری تھا اس لیے اس کا تصور بار بار ٹوٹتا داتن کی ملامتی آواز بلب کی چپتی روشنی خطان کے الفاظ سب اسے شدید ذہنی دباؤ میں ڈال رہے تھے مگر ایک بات طے تھی تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی تیسری رات رات کو اسے ایک دوسرے سیل میں منتقل کر دیا گیا تھا یہ پہلے قید خانے سے چھوٹا تھا دیواریں انہیں رنگوں کی اونچی سی تھیں فرش پہ دو طرف لوہے کے بیڈز رکھے تھے ایک بستر پہ ایک چینی لڑکی لیتی تھی دوسرا خالی تھا تالیا دونوں بیٹس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھی بازو سینے پہ لپیٹ رکھے تھے اور ماتھے کی پٹی ویسے ہی بندی تھی اس کی آنکھیں خلا میں دیکھی جا رہی تھی کیا تم مجھے سن رہی ہو تکیے پہ سر رکھے لیٹی لڑکی نے گردن موڑ کے اسے پکارا تو وہ چونکی کیا وہ سن رہی تھی کیا وہ لڑکی بار بار اسے پکار رہی تھی وہ کمرے کا اندھیرا زخموں کا درد فرش کی ٹھنڈک سب محسوس کر سکتی تھی مگر سننا سننا اس نے چھوڑ رکھا تھا چاہے ہتان کی باتیں ہوں یا دولت امان کی تسلیاں یا داتن کی ملامتی آواز وہ کچھ بھی سمجھے بغیر بس سنے جاتی تھی یا اپنی سوچتی رہتی مگر اس لڑکی کی آواز نے اس کی سماعت کی حص کو جگا دیا تھا کیا وہ چونک کے بولی تالیہ کی ساتھی قیدی کوہنیوں کے بل بستر پہ اونٹھی لیٹی اور سے سامنے بیٹھی تالیا کو دیکھ رہی تھی یہ تمہیں اتنی چوٹیں کیسے آئی ہیں وہ چپ رہی ہاں وہ اب سن سکتی تھی اگر تو تمہیں قیدی عورتوں نے مارا ہے تو مجھے یقین ہے یہ گارڈز نے خود کروایا ہوگا وہ چپ چاپ سے دیکھی گئی وہ جو بیس پچیس سال کی خوش شکل چینی لڑکی تھی اور اس کا بات کرنے کا انداز سادہ اور برجستہ تھا تالیہ اب الفاظ سمجھنے لگی تھی چھ دن پہلے جب میں یہاں آئی تھی تو پہلی رات میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نیم اندھیر کمرے میں بستر پہ اوندھی لیتی لڑکی اپنی لے میں بولی جا رہی تھی میں نے اپنے ستیلے باپ کو مارا تھا مگر وہ سیلف ڈیفینس تھا خود کو بچانے کے لیے انسان پھر اور کیا کرے مگر میری ماں میری دشمن بن گئی وہ اداسی سے کہے جا رہی تھی تالیہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کی سماعتوں سے بہت سی آوازیں بیک وقت ٹکرا رہی تھیں قریب میں نل کا ٹپکتا پانی باہر گارڈ کے جوتوں کی آہٹ جو کبھی قریب آتے کبھی دور چلے جاتے اور اس اداس لڑکی کی باتیں اور میرا شوہر اس نے بھی دوسروں کا یقین کیا میرا نہیں میرا بیٹا چھ ماہ کا ہے مگر میں نے اتنے دن سے اسے نہیں دیکھا مجھ سے تو کوئی ملنے بھی نہیں آتا کم از کم تم سے کوئی ملنے تو آ جاتا ہے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی لڑکی اٹھ کے بیٹھی اور دونوں ہاتھ سے بال سمیٹنے لگی اس کے چہرے کے نیل ابھی تک نظر آ رہے تھے تم نے کیا جرم کیا تھا جواب نہ آیا تو بالوں کو کونی میں باندھ کے وہ گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگی تم سن رہی ہو تالیا بس اسے دیکھے جا رہی تھی ہاں میں سن رہی ہوں اب میں سننے لگی ہوں وہ عجیب سے انداز میں بولی تو پھر بتاؤ تم کیوں ہو اس جیل میں تالیا اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنی میز تک آئی ختان سے کہنا کہ اب تالیا اچھے سے سننے لگی ہے یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پہ لگا آئینہ اتارا اور زور سے زمین پہ گرا دیا آئینہ فرش سے ٹکراتے ہی ٹکڑوں میں بٹ گیا بستر پہ بیٹھی لڑکی دمبا خود رہ گئی تالیہ نے تکے کا غلاف کھینچ کے اتارا اور اس کو ہاتھ پہ لپیٹ کے آئینے کا ایک لمبا سا ٹکڑا اٹھایا جو بڑے سے چھرے کے برابر جوتے کی نوک سے کرچیاں ایک طرف کیں اور اس لڑکی کے بستر کی طرف بڑھی اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا حتان سے کہنا کہ اسے تم سے بہتر ایجنٹ ڈھونڈنی چاہیے تھی تالیہ کی دوست بنا کے اسے راز اگلوانے کے لیے لیکن خیر وہ جس کو بھی لے آتا تالیہ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ تالیہ اب سننے لگی ہے وہ غراتی ہوئی اس کے بستر کی طرف بڑھ رہی تھی لڑکی بدک کے پیچھے ہٹی اور پھر جلدی سے بستر سے جس لگا کے اتری اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اور حتان سے کہو وہ خفیہ پولیس کی جس عورت کو بھی میرے سیل میں ان جالی نیلوں کے ساتھ پلانٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جان سے جائے گی وہ غراتی ہوئی قریب آ رہی تھی ننگا تیز دھاری شیشہ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا لڑکی تیزی سے سلاخ تک آئی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی مجھے نکالو یہاں سے یہ لڑکی پاگل ہے مجھے مار دے گی اگلے ہی لمحے گارڈز بھاگتے آئے تالیا سیل کے وسط میں رک شیشہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا سلگتی آنکھوں سے اس نے گارڈ کو دیکھا دوبارہ اگر کوئی عورت میرے سیل میں بھیجی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تالیا سے برا کوئی ہے بھی نہیں یہ کہہ کے اس نے شیشہ پرے اچھال دیا وہ زمین پہ گرتے ہی کرچیوں میں بکھر گیا ایک گارڈ نے جلدی سے اس لڑکی کو باہر نکالا اور دوسرا گارڈ بغیر کچھ کہے آگے آیا اور شیشے کی کرچیاں اٹھانے لگا صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ تالیہ کے اس عمل کی شکایت کرنے کے اہل نہیں تھے کیونکہ وہ لڑکی ان کی ساتھی تھی اس لیے جلدی جلدی فرش صاف کر کے وہاں سے نکل گئی دروازہ ایک دفعہ پھر مقبل ہو گیا تیسرا دن ملاقاتی کمرے کی دیوار پہ خاموشی سی چھائی تھی وسط میں رکھی میز بھی چپ چاپ اپنے ارد گرد بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھ رہی تھی اس جامنی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ہتکڑیوں میں جکڑے ہاتھ میز پہ رکھے سیاہ بالوں کو درمیانی مانگ کے ساتھ پونی میں جگلے بیٹھی تھی سر کی پٹی ہنوز بندھی تھی اور گال کی ہڈی کا نیل جامنی ہو چکا تھا وہ نظریں جھکائے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو دولت اسے دکھا رہا تھا صرف تین دن کی بات ہے پھر دیکھنا ہمیں کورٹ سے ضمانت مل جائے گی اور شاید تم شہر نہ چھوڑ سکو مگر کم از کم تم گھر جا سکو وہ تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا وہ بس ایسا بات میں سر ہلائے جا رہی پھر نظریں اٹھا کیوں نہیں دیکھا کیا آپ نے فاتح کو میرا پیغام دیا تھا دولت نے نظریں جھکا دی اور ایک دم کاغذوں میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگا ہاں دے دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا کیا وہ مجھے فون نہیں کر سکتے فون تو نہیں وہ رکا اور نظریں اٹھائیں جیسے متامل کو جانے کیسے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا آپ نے انہیں بھی مجھے خط لکھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا کیا دولت نے انگلی سے پیشانی مس لی ہاں اس نے مجھے دیا تھا کچھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تزبزت سے ایک خط کا لفافہ نکالا تالیہ نے جھپٹ کے اسے پکڑنا چاہا مگر دولت نے پیچھے کر لیا تھوڑی سی پیچیدگی ہو گئی ہے تالیہ تم نے پروسیکیوٹر کو پتہ نہیں کیوں یہ کہہ دیا کہ تم اس کی بیوی ہو یہ بات اس کے گھر تک پہنچ گئی ہے اور اس نے جو بھی لکھا ہے اس سارے سٹریس کے باعث لکھا ہے تالیہ نے تیزی سے لفافہ کھینچا اور اسے کھولا تاشا میں پچھلے دو دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا ہوں میں ہر ایک کے سامنے تمہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں مگر مجھے بہت افسوس ہوا جب تم نے اس پروسیکیوٹر کے سامنے ہماری کسی ایسی شادی کے بارے میں دعویٰ کیا جو ہم نے نہیں کیا مجھے اس دعوے کی وضاحت دیتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس تاشا سے میں واقف ہوں وہ میری اچھی دوست ہے اور میں دوستوں پہ گیو اپ نہیں کیا کرتا اس لیے میری ایک نصیحت ہے کہ غصے میں بھی ایسی بات مت کہو جس سے مجھے یا میری فیملی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے ورنہ میری اور دولت کی تمام کوششیں رائے گا جائیں گی وان فاتح نیچے اس کے دستخط تھے وہ فاتح کی لکھائی بھی پہچانتی تھی اور اس لیٹر پیڈ کو بھی جو فاتح کے آفس میں ہوتا تھا اور جس کو وہ خاص خطوط اور نوٹس کے لیے استعمال کرتا تھا وہ صرف ان الفاظ کو نہیں پہچانتی تھی اس نے آہستہ سے کاغذ پر ہی ڈال دیا تالیہ کے سچ پہ اب کوئی بھی یقین نہیں کرے گا وہ جانتی تھی کل آپ نے کہا تھا کہ اس جولر کے بارے میں تفتیش کریں گے جس نے دعویٰ کیا کہ وہ انگوٹھی اس نے بنائی تھی کچھ دیر بعد وہ کہنے لگی تو دولت نے گہری سانس اس کے لیے مجھے اپنی لا فرم کے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا پڑے گا جو اتنے شارٹ نوٹس پہ کام کرنے کے لیے دگنی فیس لے تو آپ دے دیں فیس آپ جتنی فیس کہیں گے فاتح صاحب دے دیں گے اور تب ایک خیال نے اس کے اوپر گھڑوں پانی انڈیل دیا لیا کیا فاتح میری فیس نہیں دے رہے یہ خیال اس خط سے زیادہ تکلیف دہ تھا دیکھو تالیہ وہ سلا جو انداز میں سمجھانے لگا اس کی بیوی اور اس کے مخالفین کی اس کے ہر قدم پہ نظر ہوتی ہے وہ تمہیں تھانے کال بھی کرے تو میڈیا اس کی کال ریکارڈنگ چلایا ایسے میں اس کا کوئی بھی منی ٹریل تمہاری مدد کے لیے استعمال ہو تو مخالفین اس کا اسکینڈل بنا سکتے ہیں فاتح جتنا کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے مگر وہ میری فیس نہیں دے رہے وہ یک تک اس کو دیکھ رہی تھی تم اتنی جلدی بدگمان کیوں ہو رہی ہو میں نے اسے آج تک کسی کے لیے اتنا فکر مند نہیں دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ہے تالیہ نے لب بھینچ لی اور نفی میں سر ہلایا وہ جو کہلے میں ان سے بدگمان نہیں مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے مگر فیس کی آپ فکر مت کریں میرے پاس بہت پیسے ہیں میں آپ کو پوری فیس ادا کر دوں گی آپ صرف اس انویسٹیگیٹر کو ہائل کر وہ ماتھے پہ بل ڈالے کہہ رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ دولت کے چہرے پہ اطمینان اترا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے میں بھی خود اس سے پے کر دیتا ہوں تو مجھے بعد میں دے دینا اور رہا فاتح تو اس نے کہا ہے کہ آج رات وہ شاید تم سے ملنے آئے گا یو you نو know, جب میڈیا نہ ہو تو رات میں کیوں دن کی روشنی میں ساری دنیا کے سامنے آنا ہے تو آئیں ورنہ تالیا کو کسی ملاقات کی ضرورت نہیں اب تم زیادتی کر رہی ہو تالیہ اس نے افسوس سے اسے دیکھا میں رات میں ملاقات کا انتظام کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں تم اس طرح اس کو رد کرو گی تو اس کی بیوی اور پارٹی والے اسے مجبور کر دیں گے کہ کہ کیا دولت بولتے بولتے جیسے رکا جیسے احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گیا مگر اسے محسوس ہوا کہ اسے دکھ سے بچانے کے لیے وہ کچھ چھپا رہا تھا باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں مل رہی تھی ان کے جانے کے بعد ہتان کے بوٹس کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اسپاٹ بنا لیا اور ہاتھ گود میں رکھ لیا ایڈم نام کا ایک لڑکا تم سے ملنے آیا تھا ہتان کسی کھینچ کے بیٹھا اور خوشگوار انداز میں بات کا آغاز کیا تو وہ چونکی مگر تاثرات اسپاٹ رکھے کہاں ہے وہ میں تمہیں اس سے ملوا دیتا لیکن گزشتہ رات اس کا باپ میرے پاس آیا اس بیچارے نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے کو بدنام زمانہ تالیا مراد سے دور رکھو کیونکہ وہ اب اتنا بڑا سیلیبریٹی بن چکا ہے کہ اس کا یہاں آنا بھی اسکینڈل بن جائے گا اس لیے میں نے ایڈم کو یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ہے دو دن بعد آئے سوری اس کے اندر غصے کا ابال سا اٹھا چہرہ دہنے لگا تمہیں یہ کرنے کا حق نہیں تھا تان گھنگریالے بالوں والا کمشنر کندھے کے بولا یہ میرا تھانہ ہے تالیا یہاں میرا حکم چلتا ہے اگر تمہیں شکایت ہے تو مجسٹریٹ سے کہہ دینا مگر ابھی اس کے پاس پیش ہونے میں کچھ دن چلو تب تک میں غریب باپ کی مدد کرتا رہوں گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دوستوں سے مجھے دور کر کے ان سے بدگمان کر دو گے تو تم لوگ غلط ہو کون سے دوست وہ جس کا باپ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے برا شگون سمجھتا ہے یا وہ سیاست دان جو کہتے کہتے وہ رکا اور تالیا کے تاثرات دیکھی وہ چونکی جو کیا ہتان کے لبوں پہ استحزائیہ مسکراہٹ بکھری تمہارے وکیل نے تمہیں نہیں بتایا کیا نہیں بتایا اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اوپر سرار انداز میں مسکرایا تم کو اپنے وکیل سے خود ہی پوچھ لینا میں کچھ کہوں گا تو برا بنوں گا تم صرف مجھے ان سے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو یہ بھی ایک تفتیش کا طریقہ ہوتا ہے میں سب جانتی ہوں تم جو بھی کہہ لو فاتح صاحب مجھے کبھی ڈسون نہیں کریں گے اس کا اعتماد غیر متزلزل آہ تالیہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا میں یہاں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد اگر تم یہ اعتراف کر لو کہ تمہارے جرائم میں وان پاتے بھی ملوث تھا تو تمہاری سزا کم سے کم کروا سکتا تمہارا چہرہ وہ پہلا چہرہ ہوگا جو یہاں سے نکلنے کے بعد میں بگاڑ دوں گی حتان اس بات کو یاد رکھنا حتان کے چہرے کے تاثرات بگڑے اس کے ٹارچر کا وقت ختم ہوا چاہتا تھا تالیہ کے ساتھ مغز ماری کا فائدہ نہیں تھا چوتھی رات اس کا سیل آج رات خالی تھا دوسرے بستر پہ کسی نئی قیدی عورت کو نہیں بھیجا گیا تھا یہ سارے کھیل اب پرانے ہو چکے تھے وہ بیٹھ کے وسط میں دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھی تھی بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور دور خلا میں دیکھ رہی تھی اب وہ سنتی بھی تھی اور محسوس بھی کر سکتی تھی مگر اس رات عرصے بعد اسے جیسے کوئی خوشبو محسوس ہوئی تھی گارڈ نے کوئی تیز مردانہ پرفیوم لگا رکھا تھا جو نتنوں سے بار بار ٹکراتا تھا اسے آج کھانے میں جلنے کی بو بھی محسوس ہوئی تھی باتھ روم والے حصے سے بھی گٹر جیسی بو آ رہی تھی مگر پھر ایک دم اس سارے میں خوشبو کا اضافہ ہو گیا قیمتی عطر کی خوشبو جو تازہ گلابوں اور جیسمن کے پھولوں کا ملا جلا تاثر تھی وہ خوشبو جس وجود سے آ رہی تھی وہ سامنے موجود تھا تالیا نے نظریں اٹھا کے اندھیرے میں اسے دیکھا سلاخوں کے دروازے سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے وہاں شہزادی تاشا کھڑی تھی اس کا سرخ زردار لباس پیروں تک آتا تھا اور سنہرے بالوں پہ رکھا تاج اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا وہ مسکرا کے استجایہ انداز میں جامنی لباس والی قیدی لڑکی کو دیکھ رہی تھی فاتح نہیں آیا نا رات کا کہہ کے بھی نہیں آیا اکڑوں بیٹھی لڑکی نے اسپاٹ چہرہ اٹھا کے چمکتی ہوئی شہزادی کو دیکھا ان کی مجبوریاں ہیں اور میں نے خود ہی تو منع کر دیا تھا یہ محبت اسی طرح لوگوں کے لیے تعویلیں اور بہانے گھڑواتی ہے مان لو کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے مگر جو وعدہ اسے یاد ہی نہیں وہ اسے کیسے نبھائے گا شہزادی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی اس کے وجود سے اٹھتی مہک سارے قید خانے کو معطر کیے ہوئی تھی کہا وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا تالیہ انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے مگر تالیہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا وہ مجھے بچانے آئیں گے اس لیے میں وہ نہیں کروں گی جو تم چاہتی ہو اور خفا آنکھیں اٹھا کے شہزادی کو دیکھا جس نے کندھے بے نیازی سے اچکا دیے تھے میں جو چاہتی ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تالیہ تم اس قید خانے میں رہی تو پاگل ہو جاؤ گی یہ قید خانہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں نے اس سے برے حالات دیکھے ہیں ان برے حالات میں بھی تمہارے دوست تمہارے ساتھ تھے یہاں تم اکیلی ہو اپنی حالت دیکھو تم بیمار لگ رہی ہو ذرا ذرا سی آواز پہ چونک جاتی ہو فوراً سے اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار تلاش کرتی ہو تمہیں خوف ہے کہ کوئی تمہیں نیند میں مار دے گا تم یہاں رہی تو خود کو کھو دو گی شہزادی قدم قدم چلتی قریب آنے لگی اس کے لباس میں لگی موتی زمین سے ٹکرا کے آواز پیدا کرنے لگے خوشبو تیز ہونے لگی مجھ سے دور رہو وہ گھٹنوں کو بازوں میں جکڑے نیچے ہو کے مزید دیوار سے لگ گئی میں یہاں سے نہیں بھاگوں گی مجھے غلط آئیڈیاز نہ دو ساتھ ہی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی شہزادی اس کے بستر کے قریب آ رکی یہ تالا تم کھول سکتی ہو باریک سی پن ہی تو چاہیے کسی گارڈ کی گن لے کر دوسروں کو مار کے یہاں سے بھاگ سکتی ہو تمہیں یہ جیل توڑنی ہوگی تالیا نہیں تالیا نہیں بھاگے گی اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا اور نفی میں گردن ہلانے لگی ورنہ تالیہ ساری عمر بھاگتی رہے گی وان فاتح مجھے بچانے آئیں گے ایڈم آئے گا داتن آئے گی تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو پھر وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ مجھے فاتح کے خلاف کر دیں ہرگز نہیں میں ان کی باتوں میں نہیں آؤں گی سر گھٹنوں میں دیے اس نے اپنے ناخونوں کو بازوؤں میں پیوست کر رکھا تھا اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا شہزادی نے ترہم سے گٹھڑی بنی کامتی لڑکی کو دیکھا کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا تالیا کیا تم نے ابھی تک یہ بات نہیں سیکھی چلی جاؤ تم یہاں سے چلی جاؤ اس نے سر اٹھایا اور وہاں پڑا گلاس اٹھا کے زور سے دیوار پہ مارا خوشبو غائب ہو گئی روشنی کا حالہ بکھر گیا اور پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا وہ اسی طرح بیٹھی نفی میں سر ہلاتی رہی اس کے جسم کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اگر تم نے احتیاط نہ کی تالیا تو ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے داتن کی آواز پھر سے گونج رہی تھی چوتھا دن اسے صبح سے بخار چڑھا ہوا تھا پولیس کے ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دے دی تھی مگر اس کے باوجود تالیا کو جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا وہ آج ملاقاتی کمرے میں بیٹھی تو ناک اور رخسار سرخ ہو رہے تھے وہ بالکل گمسم تھی حتان نے اس کی حالت دیکھی تو سپاہی سے اس کی ہتھ کڑی کھولنے کا کہہ دیا اس نے چپ چاپ ہتھ کڑی کھلوا دی اور سامنے خلا میں دیکھتی رہی حتان مقابل کرسی کھینچ کے بیٹھا اور قدرے نرمی سے گویا ہوا تالیہ تم اس قید کو نہیں سہار سکو گی صرف اعتراف جرم کر لو اور وان فاتح کے بارے میں لکھ دو یہاں قلم اور پیٹ سامنے کیا تو تم بہت جلد گھر جا سکو گی تالیا گلابی پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی بولی کچھ نہیں میں تمہارا ہمدرد ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم مزید اس ٹارچر سے گزرو تمہیں واقعی لگتا ہے حتان کہ میں اس گڈ کاپ بیڈ کاپ کے کھیل کو نہیں سمجھتی وہ بولی تو آواز خراب گلے والی محسوس ہوتی تھی کبھی میرے قید خانے میں اپنا پلانٹڈ اسٹول پجن ڈال دیتے ہو جو مجھ سے دوستی کرے کبھی کاپ بن جاتے ہو مگر زیادہ وقت بیڈ کاپ رہ کے میرے دوستوں کو مجھ سے ملنے سے روکتے ہو تمہیں لگتا ہے تالیا بے وقوف بن جائے گی حتان کے چہرے پہ واضح برہمی اتری ساری نرمی انکا ہو گئی وہ ماتھے پہ بل ڈالے آگے کو جھکا اور چبا چبا کے بولا تمہیں لگتا ہے ہم فاتح کو تم سے ملنے سے روک رہے ہیں تمہیں تمہارے وکیل نے نہیں بتایا وہ تکلیف کے باوجود مسکرائی اس اس کا پورا جسم وقت جل رہا تھا مجھے تمہارے ان جھوٹوں سے فرق نہیں پڑتا میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ جو میں تمہارے چہرے کے ساتھ کروں گی اس کے بعد وہ کون سا پلاسٹک سرجن ہوگا جو میرے کام کو درست کرنے کا ذمہ اٹھائے گا اس کے چہرے کو ماتھے سے تھوڑی تک دیکھا تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تمہارے چہرے کے لیے کتنے آئیڈیاز ہیں میرے پاس اور واپس سیدھی ہو گئی آواز خراب تھی چہرہ مرجھایا ہوا اور آنکھیں بخار سے سرخ پڑ رہی تھی مگر گردن ابھی تک تنی ہوئی تھی حتان جواب میں کچھ سخت کہنے ہی لگا تھا کہ سپاہی نے وکیل صاحب کے آنے کی اطلاع دی دولت بارش کے باعث پیگا ہوا لگ رہا تھا اندر آیا تو فوراً دیر سے آنے پہ معذرت کرنے لگا فائلز میز پہ رکھی اور کرسی کھینچ کے بیٹھا اس کا رین کوٹ بھیگا ہوا تھا مگر وہ اس نے نہیں اتارا اور تالیا کی طرف متوجہ ہوا پھر چونک کے ہتان کو دیکھا جو کرسی پہ ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے ہنوز وہاں بیٹھا تھا کمشنر صاحب دولت کے ماتھے پہ بل پڑے آپ بھول رہے ہیں کہ وکیل اور اس کے کلائنٹ کی گفتگو کے دوران آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ نے شاید اپنی کلائنٹ کو وان فاتح کے بارے میں نہیں بتایا وہ مسکرا کے دلچسپی سے تالیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا میں تو صرف وہی سننے رکا ہوں دولت چونکا ایک دم تالیا کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کے ہتان کو گورا جیسے نگاہوں میں تمبی کی ہو کمشنر تو میری کلائنٹ کو ذہنی اذیت نہ دو تو بہتر ہے مجھے معلوم ہے مجھے اپنی کلائنٹ کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ہے دولت صاحب اور اس کے ہزاروں ویوز ہیں ساری قوم ٹی وی پہ ویسے ہی اسے دیکھ چکی ہے میں نہیں بتاؤں گا تو کوئی سپاہی بتا دے گا آپ کیوں اپنی کلائنٹ سے وہ سب چھپا رہے ہیں حتان دولت صاحب نے ضبط سے دان بھیجے میں تمہاری شکایت کر دوں گا مگر میں نے کیا کیا ہے میں تو صرف سچ بتانا چاہتا ہوں کون سی ویڈیو وہ بہت ضبط سے بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں دولت کے لیے شدید چبھن تھی تالیہ دیکھو سیاست دانوں کو سیاسی بیان دینے پڑتے ہیں اس نے اپنے وکالت بھرے انداز میں کہنا شروع کیا کون سی ویڈیو دولت صاحب میرے پاس فون نہیں ہے انہوں نے اندر لانے نہیں دیا مگر اس میں کچھ خاص نہیں ہے صرف میرے پاس ہے نا فون حتان نے مسکرا کے فون نکالا اور یوٹیوب کھول کے کے سامنے رکھا خود ہی سرچ کر لو ہم دکھائیں گے تو تم کہو گی کہ جعلی ویڈیو ہے حتان پلیز مجھے میری کلائنٹ کے ساتھ تنہا چھوڑ دولت نے فوراً سے فون اٹھانا چاہا مگر تالیہ کے اندر توانائی بھر چکی تھی اس نے تیزی سے فون اچکا اور کپ کپاتی نگاہوں سے وان فاتح کا بیان ٹائپ لکھ کے ٹائپ کیا وہ جانتی تھی وہ سب جھوٹ بول رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگلے ہی لمحے ویڈیوز کی فہرست کھلی اور اس میں پہلی ویڈیو کی ہیڈ لائن کچھ یوں تھی وان فاتح نے اپنی ایکس چیف آف سٹاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تالیا کے حلق میں کچھ پھنسا گیا اس نے انگلی کا پورا اس ویڈیو پہ رکھا سر آپ تالیا مراد کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج کل پولیس کی تحویل میں ہے وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کار کی طرف جا رہا تھا اور رستے میں صحافی اپنے مائک لیے اس کے ساتھ دوڑتے جا رہے تھے چلتے چلتے فاتح رکا اور کندھے اچکائے دیکھیں وہ ہماری ایک پارٹی ورکر تھی ایک اسٹافر تھی ہم اس کو آفیشلی پارٹی سے نکال چکے ہیں اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کو اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے سر آپ کو کیا لگتا ہے تالیا مراد واقعی ایک چور ہے ایک کون میں ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا سوٹ میں ملبوس اس وجی صورت سیاستدان نے کندھے اچکائے اور کیمرے میں دیکھ کے بولا میں نہیں جانتا وہ ایک اچھی ورکر تھی ہمارے لیے اس نے کام کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں ہمارا اس سے تعلق چند ماہ پہلے سے ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کے کسی فیل کے لیے ذمہ دار نہیں آگے پولیس جانے اور تفتیشی ادارے ایکسکیوز نہیں بڑے ہی آرام سے وہ کہہ کے کار میں بیٹھ گیا ویڈیو ختم ہو گئی تالیہ دولت صاحب نے الفاظ ڈھونڈنے چاہے اس بات کا ایک پس منظر ہے اس کو ساتھ والوں نے مجبور کیا تھا کہ مگر تالیہ نے زور سے موبائل پر دے مارا یہ ویڈیو جعلی ہے یہ ہتان نے خود بنائی ہے تاکہ مجھے فاتح سے بدگمان کرے وہ گردن اٹھا کے ضبط سے کہنے لگی الفاظ پھنس پھنس کے حلق سے نکل رہے تھے حتان نے تعجب سے اسے دیکھا اور اپنا موبائل اٹھایا جو زمین پہ گر گیا تھا شکر کہ ٹوٹا نہیں یعنی کہ تم اب بھی یقین نہیں کرو گی کہ واؤ وہ کرسی دھکیل کی اٹھا اور موبائل کی اسکرین سے گرد صاف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا دروازہ بند ہو گیا تو اس نے گردن موڑ کے دولت کو دیکھا جو پریشان نظر آ رہا تھا یہ ویڈیو جالی ہے نا ابرو اٹھا کے ضبط سے پوچھا دیکھو اس میں جو بھی کہا گیا ہے وہ اس نے دل سے نہیں کہا تم نہیں جانتی تمہارے پیچھے سے کتنا مجبور کیا گیا تھا تالیا کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی یعنی اصلی ہے دولت بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا اگر یہ ویڈیو اصلی ہے اور آپ کا دوست مجھے واقعی ڈسون کر چکا ہے تو آپ یہاں کیوں آتے ہیں یا شاید وہ چونکی وہ آپ سے رابطے میں اس لیے ہیں تاکہ آپ مجھے ان کے خلاف کچھ بولنے نہ دیں اس نے سمجھ کے سر ہلایا ان سے جا کے کہیے گا کہ ان کو ان کے وعدے بھول چکے ہوں گے تب بھی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے میں ان کے خلاف کبھی نہیں بولوں گی چاہے وہ میرے بارے میں پبلک میں جو بھی کہیں وہ کہہ کے کھڑی ہو گئی آپ کو بھی آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنا کیس ہر عدالت میں خود لڑ سکتی ہوں تالیہ تھوڑی دیر بیٹھ کے میری بات سنو میں ایڈم کے بارے میں بات کرنے آیا تھا مجھے کسی سے نہیں ملنا نہ ایڈم سے نہ فاتح سے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا بخار کی حدت بڑھتی جا رہی تھی اسے واپس اپنے سیل میں جانا تھا اسے تنہا بیٹھ کے خوب سارا رونا تھا پانچویں رات رات سیاہ ہو چکی تھی اور باہر سے آتی آوازیں اب دب توڑ گئی تھی وہ کروٹ کے بل لیتی سلاخوں والے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں بھیگا ہوا تھا اب درجہ حرارت کم ہوا تو اس کی ذائقے کی ہستی جاگنے لگی پہلے حلق میں بخار کی درواز سے محسوس ہونے لگی اور اور پھر اسے کسی شے کا ذائقہ یاد آیا گراس اس کے سامنے اندھیر قید خانے میں ایک دم ہر طرف گھاس اگایا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھنے درخت ادھر ادھر آ کھڑے ہوئے ان کے درمیان ایک لڑکی کھڑی تھی اور منہ بناتے ہوئے پتے کے اندر لپٹے گراس ہوپرس کو منہ میں رکھ رہی تھی تالیا اس لڑکی کو یک تک دیکھے گئی اس کے سنہری بال سوکھے کیچڑ سے اٹے تھے چہرے پہ بھی سرخ مٹی لگی تھی اور کپڑے میلے تھے کندھے پہ بیگ اٹھائے وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی میں کدھر پھنس گئی ہوں وہ کرا کے بولی کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا کسی کو تو آنا چاہیے تھا ہم سب اس میں آپ کی وجہ سے پھنسے ہیں چیتالیا سامنے سے آواز آئی تو تالیا نے چونک کے دیکھا ایک نوجوان تھیلے میں پتے بھرتے ہوئے بگڑ کے کہہ رہا تھا آپ کے لالچ نے ہم سب کو اس جنگل میں پھنسا دیا ہے میں آپ سے ملنے تک نہیں آ سکتا کیونکہ میرے ماں باپ میرا خاندان میڈیا سب میرے خلاف ہو جائے گا ایسے مت کہو ایڈم دوسرے کونے سے وہ ہیولا سب بولا تھا کسی خواب کسی کیفیت میں بستر پہ لیٹی تالیا نے نظریں موڑی اس طرف وہ کھڑا تھا سفید گدلی شرٹ والا مرد اور وہ اپنی ازلی نرمی سے کہہ رہا تھا تالیہ کا قصور نہیں ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے توانکو وہ کیچڑ میں لت پت لڑکی ایک دم گھٹنوں کے بل زمین پہ گری اور منہ سے گراس اوپر باہر تھونک دیے اس کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے میرے لالچ نے مجھے یہاں پھنسایا اور میری وجہ سے آپ دونوں بھی اس اسکینڈل میں پھنس گئے ہیں تالیا کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے میں کیا کروں تمام کو میں کیا کروں سفید شرٹ والا مرد گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھکا اور نرمی سے بولا میک ویش روتی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کے بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا مجھے یہاں سے نکلنا ہے میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کوئی مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا مجھے چاکلیٹ کا ذائقہ بھول گیا ہے مجھے کوکو فروٹ کی خوشبو بھول گئی ہے میری حسیات مر گئی ہیں مجھے وہی کوکو فروٹ چاہیے نیچے بیٹھی لڑکی نے روتے ہوئے ہاتھ بڑھایا مگر اس کے سامنے جھکے مرد کے پاس کوئی پھل نہیں تھا بے ربط سوچے اسے پریشان کیے جا رہی تھی جو تمہیں آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا تالیا مجھے صرف خواب دیکھنا آتے ہیں مجھے اور کچھ کرنا نہیں آتا وہ چلائی تھی بستر پہ کسی مریض کی طرح لیٹی لڑکی یک تک اس منظر نامے کو دیکھ رہی تھی خواب تصور کا دوسرا نام ہے وہ اس کے سامنے جھکے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا اور تصور کرنے کے لیے چھٹی حص کا ہونا اور چھٹی حص کے لیے پہلی پانچوں کا ہونا ضروری ہے تمہیں یہاں سے خود کو نکالنا ہے مگر کیسے سب مجھے چھوڑ گئے ہیں جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان سیاست دانوں سے محبت اچھی نہیں ہوتی ایک بھاری بھرکم عورت اکب سے آ کے غصے سے بولی تو زمین پہ بیٹھی لڑکی چونک کے اس کی طرف گھومی کہا تھا میں نے تالیا کہ ایک دن ہم دونوں کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے تمہیں مجھے ایکسپوز کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے تھی تالیا جنگل کے کونے میں کھڑی اسرا بولی تو اس لڑکی نے چونک کے اسے دیکھا وہ نیلی لمبی میکسی میں کھڑی سیورات پہنے ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی فاتح کو تم یاد نہیں ہو اس کی بیوی صرف میں ہوں میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ تمہیں میرے پاس واپس آ جانا چاہیے ایک اور آواز آئی تالیا نے نظروں کا رخ موڑا ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے لمبے بالوں والا راجا مراد سلاخوں کے پار کھڑا دکھائی دے رہا تھا تم میری دنیا سے تعلق رکھتی ہو یہ غلام یہ لوگ یہ سب تمہارے دشمن ہیں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی گدلی میلی سی لڑکی کا سر گول گول گھوم رہا تھا پھر اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے میں کیا کروں آوازوں کا شور بہت زیادہ تھا وہ آدمی اب بھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھکا ہوا تھا اس شور میں وہ دھیرے سے بولا محسوس کرو دیکھو سنو کیا اس آدمی نے نفے میں سر ہلایا اور زور دے کر بولا وہ محسوس کرو جو محسوس نہیں ہوتا وہ سنکھو جو موجود نہیں ہے وہ سنو جو خاموش ہے اور وہ دیکھو جو نظر نہیں آتا بستر پہ لیٹی تالیا نے آنکھیں بند کر لی تو سارے کردار فضا میں تحلیل ہو گئے اب اس کی گرد صرف خاموشی تھی اور اندھیرا تھا پانچواں دن وہ قید خانے میں بستر پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی سامنے ٹرے میں کھانا رکھا تھا اور وہ بڑے بڑے لکمے لیے تیزی سے کھاتی جا رہی تھی ماتھے کی پٹی غائب تھی اور چہرے کا نیل اب ہلکا تھا بال کنگھی کر کے اونچی پونی میں باندھ رکھے تھے اور وہ بہتر نظر آ رہی تھی دفتر سلاخوں کے پار ہتان آ کے کھڑا ہوا اور غور سے سکھاتے ہوئے دیکھا محترمہ آپ نے انٹیروگیشن کے لیے آنے سے انکار کیوں کر دیا کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس چوائس ہے چاول ہاتھ سے منہ میں رکھتے ہوئے تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے ہتان روز روز مجھ سے نہیں ملنا چاہیے ہتان مسکرا دیا لگتا ہے آپ کو وان فاتح کے بیان کا غم لے ڈوبا ہے اس نے کندھے اچکائے اور بظاہر بے نیازی سے بولی مجھے فرق نہیں پڑتا حتان تالیہ نے ہمیشہ خود کو ہر مشکل سے خود باہر نکالا ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی تمہیں البتہ پلاسٹک سرجن کی ضرورت جلد پڑے گی ٹھیک ہے آج کا دن تم آرام کر لو کل سے ہم دوبارہ تفتیش کریں گے اور اگر کوئی بیان لکھنا ہو تو اس پہ لکھ دینا اس نے نوٹ پیڈ اور قلم اندر رکھا جو فرش پہ آ گرا اگر دولت صاحب آئیں تو کہنا کہ وہ آج آئے نہیں ہے ان کا فون آیا تھا کہ وہ کل آئیں گے مگر مجھے لگتا ہے کہ دوست کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد وہ شرمندگی سے شاید تمہیں اپنی شکل نہ دکھائیں اور ایڈم اس نے سنجیدگی سے پوچھا وہ روز آتا ہے مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس سے نہیں ملنا چاہتی سوری اس نے محظوظ انداز میں شانے اور تو تالیہ تالیا نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا مجھے تمہارے چہرے کے لیے ابھی سے افسوس ہے اور سر جھٹک کے واپس چاول کھانے لگ گئی اسے قلم کاغذ مل گیا تھا اسے فی الحال اور کچھ نہیں چاہیے تھا اب اسے نہ ایڈم سے ملنا تھا نہ فاتح سے تالیا کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تھا سوائے تالیا کے وہ بستر پہ بیٹھی اور نوٹ پیڈ پہ پینسل لکیریں لگانے لگی اسے آنکھیں بند کر کے جب تھانے میں لایا گیا تھا تو کتنے قدم وہ کس سمت میں چلی تھی آوازیں کتنی دور سے آتی تھیں بارش کی تر تر کتنے فاصلے سے سنائی دیتی تھی چھت کتنی اونچی تھی کتنے گارڈ اب تک اس نے دیکھے تھے بلائی پولیس ڈانگ وانگی کے بارے میں اب تک وہ کیا کیا جانتی تھی وہ گود میں پیر رکھے تیز تیز قدم چلاتی گئی وہ اس جیل میں مزید نہیں رہے گی اس نے سوچ لیا تھا اسے اپنے تمام دوستوں اور محبتوں کو چھوڑ کے یہاں سے دور چلے جانا تھا چھٹی رات رات اتنی گہری ہو چکی تھی تالیا کے سل میں نیم اندھیرا تھا ایک چھوٹا بلب جل رہا تھا اور وہ زمین پہ بیٹھی تھی گود میں کاغذ رکھے وہ ان پہ مسلسل لکھے جا رہی تھی ایسے بہت سے لکھے ہوئے کاغذ آس پاس فرش پہ پڑے تھے وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی قلم ہونٹوں پہ رکھ کے سوچتی اور کاٹ کے کچھ اور لکھتی اس کے بال کسی ہوئی پونی میں بندھے تھے اور چہرے کا نیلب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا وہ بالکل فوکسڈ اور منہمک لگ رہی تھی تم جیل میں ہو اور میں فاتح کے ساتھ ہوں سلور چمکدار میکسیکو پہلوؤں سے اٹھاتے اونچے جوڑے والی اسٹا کسی اندھیر کونے سے نکلی اور روشنی کی طرف آئیں تمسخر سے نیچے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی تم مجھے ایکسپوز نہیں کر سکتی اب میں البتہ اس کو اب کبھی تمہارا خیال نہیں آنے دوں گی سر جھکائے لکھتی ہوئی تالیا کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی وہ مصروف سے انداز میں بولی تم ان کو لے سکتی ہو اسرا میں ان کو ان کی سیاسی غلامی سے نجات نہیں دلا سکی وہ مصلحت کے غلام تھے اور رہیں گے مجھے اب ان کا انتظار نہیں ہے اور میرا کیا چیتالیہ دوسرے کونے سے قدم قدم چلتا ایڈم باہر نکلا ڈیزائنر سوٹ پہنے وہ ہلکی بڑی شیب والا نوجوان ناراض ناراض سا لگ رہا تھا مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتی آپ تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی زبردستی ملنے بھی تو آ سکتے تھے نا شاید یہ لوگ تمہیں روک رہے ہیں شاید تمہارا اتنا عزم مضبوط نہیں وہ سر جھکائے تیز تیز قدم چلاتے ہوئے بولی مگر مجھے تم سے کوئی گلا نہیں ہے میں تم سب کو ہمیشہ مصیبت میں ڈالتی ہوں آج سے میں اپنی مصیبتوں کی ذمہ دار بھی خود ہوں گی اور اپنی نجات دہندہ بھی خود ہوں گی تمہیں میری کوئی نصیحت یاد نہیں رہی سامنے سراخوں کے پاس کھڑی بھاری بھرکم عورت خفگی سے کہہ رہی تھی میں نے کہا تھا کہ سیاسی ورکر نہ بنو وان فاتح پہ بھروسہ نہ کرو میں نے کہا تھا کہ ایک دن ہم کسی تھانے کے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے پلیز تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ وہ سر اٹھائے بغیر آہستہ سے بولی کیوں تالیا تم مجھے کیوں نہیں دیکھنا چاہتی وہ بھاری نرم لہجہ تالیا کا قلم چلاتا ہاتھ رکا اس نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ سامنے کھڑا تھا قدیم ملاقہ والے لباس سفید چھوٹا کرتا اور سفید پاجامہ ماتھے پہ سبز رنگ کی پٹی اور چہرے کی وہ نرم حوصلہ افزا مسکراہٹ تالیا کا گلا رندھنے لگا کیونکہ آپ ایڈم داتن شہزادی تاشا، راجا مراد یہ میرے ساتھ قید خانے میں بھیجی جانے والی عورتیں حتان یہ سب رکاوٹ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھکا اور مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا ہم رکاوٹ کیوں ہیں اور اس لمحے تالیہ مراد پہ انکشاف ہوا کہ اس کی حسیات کیوں مر گئی تھی اور ابھی تک مکمل طور پہ واپس کیوں نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی آپ کی محبت اسرا کی نفرت ایڈم اور داتن کی دوستی مراد راجہ سے خونی رشتہ یہ سب میری کمزوریاں ہیں یہ سب میرے حواسوں کو معطل کر دیتی ہیں میں آپ لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں مگر تمہاری حسیات تو واپس آنے لگی تھی وہ مسکرا رہا تھا یاد کرو تم سن سکتی ہو چکھ سکتی ہو چھو کے محسوس کر سکتی ہو اور سونگ بھی سکتی ہو مگر ابھی تک دیکھ نہیں سکتی آپ لوگ مجھے دیکھنے نہیں دے رہے آپ میری رکاوٹیں میری ڈسٹریکشنس ہیں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی وان فاتح میں نے قید خانے میں ایک بات جان لی ہے کہ انسان کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی دکھ سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہم دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب نہیں کر پاتے کیونکہ دونوں میں تھوڑا تھوڑا دکھ مل رہا ہوتا ہے مگر دکھ تو ہر رستے میں ہوگا کرنا وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور آزادی کے لیے انسان کو خود غرض بن کے سوچنا پڑتا ہے صرف اپنے لیے اور آپ لوگ میری رکاوٹیں ہیں مجھے آپ کے آنے یا آنے سے کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ میں آپ سب سے اب آزاد ہونا چاہتی ہوں مجھے راستہ تب دکھائی دے گا جب آپ لوگ سامنے سے ہٹیں گے اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے بہنے لگے منظر نامہ دھندلا گیا اور جب دھند چھٹی تو اس نے دیکھا کہ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی فرش پہ اس کے گرد کاغذ بکھرے تھے اور آہینی سلاخ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے گہری سانس لے کر وہ کاغذ اکٹھے کیے اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے رکھے پانی کے جگ میں ڈال دی گئی پانی تیزی سے ان پہ لکھی روشنائی کو گھولنے لگا تالیا بے رنگ مائع کو گدلا ہوتے دیکھ رہی تھی اس کے زخم اب مندمل ہو رہے تھے اس کا پلان تیار تھا کل رات وہ اس جیل سے فرار ہو جائے گی چھٹا دن ملاقاتی کمرے میں دن کی روشنی بکھری تھی جامنی لباس میں ملبوس تالیا خاموشی سے سامنے بیٹھے حتان کو دیکھ رہی تھی جو کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا اپنے ازلی کرفت اور تحقیر بھرے انداز میں کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے ساری رات تم لکھتی رہی اور پھر سارے کاغذ پانی میں ڈبو دیے اعتراف جرم کرنا آسان نہیں ہوتا وہ سادگی سے اسے دیکھ کے بولی تو حتان چونکا پھر سیدھا ہوا اس کی آنکھوں میں چمک در آئی تو تم اعتراف جرم کے لیے تیار ہو ہاں مجھے ایک اور پین چاہیے اس کی فرنٹ پاکٹ کی طرف اشارہ کیا جس نے قیمتی فاؤنٹین پین اٹکا تھا حتان مسکرایا اور وہ پین نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا میں مزید کاغذ بھیج دوں گا مگر تم اپنے اکمپلس کا بھی نام لکھو گی یعنی کہ وان فاتح کا مجھے معلوم ہے وہ جتنے سکون سے بولی ہتان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تم کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تالیا تم فکر مت کرو یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارا چہرہ بگاڑنے کا وعدہ ضرور پورا کروں گی لیکن اگر وان فاتح نے مجھے ڈسون کر دیا ہے تو میں بھی ان کو ڈسون کر سکتی ہوں ہتھ کڑی والے ہاتھوں سے پین اٹھایا اور اس کو گھور کے بولی تو وہ ڈھٹائی سے مسکرایا میں کھانا بھجواتا ہوں اچھا سا رائٹ اور جلدی سے اٹھا اور اگر تمہارا وکیل آئے تو اس سے کہنا واپس چلا جائے مجھے وان پاتے کے بھیجے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں صبح تک میرا اعتراف جرم تمہاری ٹیبل پہ ہوگا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی یہ اشارہ تھا کہ وہ اب جانا چاہتی تھی حتان فوراً سے بولا شور مگر یاد رکھنا اگر یہ کوئی گیم ہوئی تو میں پولیس کو شوٹ ٹو کل کا حکم دینے کا اختیار رکھتا ہوں اس کے لہجے میں تمبی تھی وہ ہلکی سی مس سنو حتان پستول تمہارے پاس ہے اختیارات تمہارے پاس ہیں میں تو ہتھ کڑیوں میں جکڑی ایک بے بس لڑکی ہوں اتنا کیوں ڈرتے ہو استحزا سے اسے دیکھ کے پلٹ گئی حتان نے جواب نہیں دیا کچھ بڑ بڑا کے وہ سپاہیوں کو آوازیں دینے لگا تھا ساتویں رات رات دوپہر بیت چکی تھی تالیا بیٹھ پہ اکھڑوں بیٹھی تھی ساتھ رکھا نوٹ پیڈ خالی تھا اور اس پہ رکھا ہتان کا پین اس سلور پین سے محروم ہو چکا تھا جو اس پہ موجود تھی وہ سلور پین تالیا اپنے ہاتھوں میں گھما رہی تھی اور ذہن کچھ سوچے جا رہا تھا اسے فاتح کے خلاف کوئی اعتراف نہیں کرنا تھا اسے صرف وقت چاہیے تھا وہ اس پن سے آرام سے لاک اپ کا تالا کھول سکتی تھی اسے لڑنا بھی آتا تھا وہ کسی سپاہی کی گن لے کے اس کو یرغمال بنا کے تھانے سے نکل سکتی تھی کیل میں اس کی پناہ گاہ کیا تھی کس لاکر میں اس کا گو بیگ پڑا تھا مختلف پاسپورٹ اور نوٹوں کے بنڈل کے ساتھ اس کے پاس سارا پلان تھا صرف ایک ہمت چاہیے تھی فاتح ایڈم اور داتن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانے کی ہمت ملیشیا کے میڈیا میں ہمیشہ کے لیے مفرور اور مجرمہ کہلوائے جانے کی ہمت کیا وہ یہ کر سکتی تھی اتنے مہینوں کے کیے اچھے کام وہ سچائی اور امانت داری کے رستے پہ چلنا وہ سب رائے گاہ چلا جائے گا وہ تاؤمر بدنام ہو جائے گی اسی چیز سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی لوگ سمجھیں گے کہ اس نے واقعی انگوٹھی چرائی تھی وہ وان فاتح کے لیے ایک ایسا کلنک بن جائے گی جس کے موضوع سے وہ بھی نظریں چرائے گا مگر فاتح تو اسے ڈسون کر چکا تھا نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا ضرور اسے اسرا نے مجبور کیا ہوگا اس نے آنکھیں بند کی تو ذہن کے سامنے وہی منظر آ گیا وہ جھک کے اسے کہہ رہا تھا وہ دیکھو جو دکھائی نہیں دے رہا وہ سنو جو سنائی نہیں دیتا وہ سنگھو جو موجود نہیں ہے ایک دم چونک کے تالیا نے آنکھیں کھولی تیزی سے اس نے اپنے تکیے تلے ہاتھ مارا وان فاتح کا خط وہاں اس دن سے رکھا تھا تالیا نے وہ خط کھولا اور اسے دھڑکتے دل سے دوبارہ پڑھا dear Tasha dear Tasha dear Tasha اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی اور چھٹی حص وہ دیکھنے کا نام ہے جو دکھائی نہیں دیتا وہ سونگھنا جس کی خوشبو نہیں ہوتی بے ذائقہ کو چکھنا خاموشی کو سننا اس کو محسوس کرنا جو موجود نہیں ہے تالیہ بنت موراد نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور دور اوپر نظر آتی اونچی چھت کو دیکھا اونچی بہت اونچی چھت احتیاط کیا کرو تالیا ورنہ ایک دن ہم کسی تھانے لاک اپ میں پڑے ہوں گے جانتی ہو لاک اپ کتنا خوفناک ہوتا ہے اس کے اگلے الفاظ تالیہ نے زیر لب دہرائے تنگ تاریخ سی کوٹھڑی جس کی چھت سر پہ آتی محسوس ہوتی ہے ہر کونے میں مرے ہوئے چوہے تافن پھیلا رہے ہوتے ہیں کھانے کے برتنوں پہ لگی پھپندی کا ذائقہ کھانے میں آتا ہے احتیاط کیا کرو تالیا وہ سرات سے بستر سے اٹھی ننگے پاؤں سلاخ دار دروازے تک گئے اور پن تالے میں گھسا کے ہلانے لگی چند حرکات اور تالا کلک کے ساتھ کھل گیا تالیا نے بنا آواز کے تالا نکالا اور دروازہ کھول کے برہنا پیر فرش پہ رکھے فرش ٹھنڈا تھا اسے ٹھنڈا ہی ہونا تھا سامنے طویل راہداری تھی جو خالی تھی اس نے پن اور تالا فرش پہ گرا دیا زوردار آواز سے وہ نیچے گرے مگر اسے پرواہ نہ تھی وہ قدم قدم آگے راہداری میں بڑھتی گئی راہداری کے سرے پہ دروازہ تھا جہاں سے اس کو گزار کے روز ملاقاتی کمرے میں لے جایا جاتا تھا وہ اس دروازے پہ رکی اور ہینڈل گھما کے اسے دھکیلا دروازہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا سامنے ملاقاتی کمرہ نہ تھا سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں بے تحاشا کاٹ کباڑ اور کارڈ بورڈ رکھے تھے وہاں وسط میں چند کرسیاں موجود تھیں جن میں سے ایک پہ بیٹھے شخص نے اسے آتے دیکھ کے گردن اٹھائی تھی پھر وہ ہلکا سا مسکرایا دروازے پہ ننگے پیر کھڑی تالیا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اس شخص کو دیکھا آپ کا کھیل ختم دولت صاحب میں کسی تھانے کے لاکپ میں نہیں ہوں نہ آپ وکیل ہیں نہ وان فاتح نے آپ کو بھیجا تھا وہ چپتی نظروں سے اس کو دیکھ کے با آواز بلند بولی کون ہیں آپ سوٹ میں ملبوس دولت مسکرا کے اٹھا اور کسی باز کی طرح دونوں بازو پھیلائے آف کورس میں کوئی وکیل نہیں ہوں میں اسپیشل برانچ کا تفتیشی آفیسر دولت امان ہوں اور تمہارا کیس میرے زیر تفتیش ہے اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے کوئی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا کوئی چائے پی رہا تھا تالیا کو دیکھ کے ان سب نے ہاتھ روک لیے تھے پیچھے کرسی پہ براجمان موبائل پہ لگے ہتان نے بھی فون نیچے کر لیا تھا آپ گڈ کاپ تھے اور ہتان بیڈ کاپ تھا وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی اور یہ تھانے کا لاک اپ نہیں تھا اس نے اعتراف میں دیکھا کیونکہ کیل کے تھانوں کے لاک اپ کی چھتیں اتنی اونچی نہیں ہوتی یہ کوئی سیف ہاؤس ہے جس میں آپ نے مجھے رکھا ہوا تھا اس کی دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں اور وہ بارش کی خوفناک تڑتڑاہٹ وہ آڈیو ریکارڈنگ تھی جو آپ مجھے سنواتے تھے تاکہ مجھے باہر کی اصل آوازیں نہ آئیں مگر بارش کی خوشبو مجھے کبھی نہیں آتی تھی مجھے کبھی اس تھانے سے مرے ہوئے چوہوں کی بو بھی نہیں آئی اور ہاں آپ کے کیئر کے تھانوں کے برتنوں کی طرح یہاں کے برتنوں کو آپ پھپندی لگانا بھی بھول گئے وہ گردن اٹھا کے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی مجھے یہاں بولتے ہوئے اپنی گونج سنائی دیتی تھی کیونکہ یہ عمارت شاید کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے بالکل ہم ایک پہاڑی پہ واقع سیف ہاؤس میں موجود ہیں ہم سب دن رات یہیں ہوتے تھے جانتے ہیں مجھے کیسے معلوم ہوا وان فاتح کے جعلی خط سے آپ نے اپنی طرف سے اسمارٹ بنتے ہوئے ہر چیز کر لی مگر آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اب مجھے تاشا کہنا چھوڑ چکے تھے جب وہ مجھے جان جاتے ہیں تو صرف تالیہ کہتے ہیں یہ ان کی صدیوں پرانی عادت ہے تالیہ ہم جتنی محنت کر لیں ہم چھ سات دن سے زیادہ ایک کون وومن کو کون نہیں کر سکتے تھے دولت مسکرا کے کہہ رہا تھا وہاں موجود سب لوگ گویا دن رات وہاں بیٹھے تالیہ مراد کے سیل سے باہر خود نکلنے کا انتظار کر رہے تھے وہ بھویں بھینچے غور سے اعتراف میں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی وہاں اسے دیکھ کے سب دم سادے ہاتھ روک چکے تھے دفتن بیٹھا ہتان کھڑا ہوا اور ہلکے سے کندھے اچکائے سوری میں صرف دولت صاحب کے اسکرپٹ کے مطابق کام کر رہا تھا میں پولیس کمشنر نہیں ہوں میں اسپیشل برانچ میں ان کا جونیئر ہوں بال کھجا کے معذرت خوانہ انداز میں بولا تالیہ نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھتی رہی وہ وہاں رکھے کاٹ کباڑ کو غور سے دیکھ رہی تھی جو کاٹ کباڑ نہیں تھا عدالتی کمرے کی چیزیں پولیس یونیفارم تو آپ کا کون اس وقت شروع ہوا تھا جب آپ میرے وکیل بن کے مجھے تھانے سے لائے تھے وہ تھانہ اصلی تھا مگر آپ نے مجھے وہاں سے نکال لیا کون ہیں آپ لوگ وہ غور سے اسے دیکھتی کمرے کے وسط میں رک گئی دولت نے ایک کرسی اٹھائی اور اس کے سامنے پیش کرنے والے انداز میں رکھی پلیز بیٹھیے چیتالیہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم صرف اپنی جاب کر رہے تھے وہ اسے انہیں چپتی نظروں سے دیکھتی بیٹھی تو وہ داہنی کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا ہم صوفیہ رحمان کی بہترین ٹیم ہے وقت کی وزیر اعظم کو سرو کرنا ہمارا فرض ہے وزیر اعظم نے آپ کی فائل اس لیے کھلوائی تھی کہ آپ کے ذریعے وان فاتح کو ٹارگٹ کیا جائے مگر جب احمد نظام نے یہ بتایا کہ ان کے خیال میں آپ ایک کون وومن ہیں تو ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہم نے آپ کی گرفتاری کے بعد فوراً آپ کو وہاں سے نہ صرف نکال لیا بلکہ وہ انگوٹھی اور آپ کی گرفتاری کا سارا ریکارڈ بھی تلف کر دیا آپ گڈ کاپ تھے وہ تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی آپ مجھے کار میں اپنے ساتھ لے گئے تاکہ میرے بدترین خدشات کو جان سکیں بالکل اور تاکہ میں یہ جان سکوں کہ آپ بھاگیں گی یا نہیں کیونکہ ہمیں آپ سے تین چیزیں مقصود تھیں آپ کی اپنے باس سے وفاداری دیکھنا آپ کا نہ بھاگنا اور آپ کا خود کو ایک ذہین انسان ثابت کرنا ہم جانتے ہیں اب آپ وہ سارے کام چھوڑ چکی ہیں مگر آپ نے ان تینوں امتحانوں پہ پورا اتر کے خود کو بہترین کون ومن ثابت کیا ہے آپ کو وان فاتح نے نہیں بھیجا تھا مگر آپ نے کار میں میری ان سے بات کروائی تھی میں وکیل نہیں ہوں مگر میں اس کا دوست ضرور ہوں اور وہ چھوٹی سی کال اس کون کا حصہ تھی تاکہ آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکیں اور وہ عدالت وہ اخبار وہ میڈیا والے بھی جعلی تھے اسے وہ آوازیں یاد آئیں جو تھانے کی سیڑھیاں چڑھتے سنائی دی تھی وہ اخبار وہ میڈیا والوں کی آوازیں وہ سب ایک ایکٹ تھا چیتالیا میری کار سے جب ہتان نے آپ کو گرفتار کیا تو ہم آپ کو اسی سیف ہاؤس میں لائے تھے ان چھ دنوں میں آپ اس سیف ہاؤس کے ارد گرد سے کہیں نہیں گئی عدالتی کمرہ بھی اسی عمارت میں بنایا گیا تھا اور آپ کی کار بھی ہم اسی کے گرد گھما کے واپس لے آتے تھے ایکچولی آپ گرفتار ہوئی ہی نہیں ہیں نہ میڈیا پہ کسی کو معلوم ہے نہ پولیس کو علم ہے اور وان فاتح ایڈم داتن میں آپ کے فاتح پہ بھروسے کی قدر کرتا ہوں آپ کی توقع کے عین مطابق اس نے آپ کو ڈسون نہیں کیا فاتح کی ویڈیو جعلی تھی اور ایک جعلی ویب سائٹ پہ ہم نے ہوسٹ کی تھی ایڈم داتن اور خود فاتح کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں ہیں اور وہ سب آپ کے لیے فکر مند ہیں ہم نے آپ کو صرف یہ تاثر دینا تھا کہ آپ اکیلی رہ گئی ہیں اور آپ نے جان بوجھ کے میرے سیل میں خاتون کو پلانٹ کیا تاکہ میں سمجھوں کہ وہ گڈ کاپ ہے اور میرا دھیان آپ کی طرف نہ جائے کیونکہ اصل گڈ کاپ تو آپ تھے اس نے برہمی سست کی بات کاٹی ہال میں سب چپ چاپ اسے دیکھ رہے تھے آپ نے دولت صاحب آپ نے مجھے مار پڑوائی تھی ہتان نے نہیں آپ میری برداشت کو آزما رہے تھے پوچھ سکتی ہوں کیوں یو سی چیتالیہ دولت گہری سانس لے کر بولا ہم آپ کو بس سے ایک خواب دکھا رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ثبوت نہیں ڈھونڈ سکتے تھے پروسیکیوٹر صاحب سے زیادہ ریسورسز ہیں ہمارے پاس ہم اگر تفتیش پہ آتے تو ہم آپ کو حقیقی مقدموں میں پھنسا سکتے ہیں جن کے بعد یہ برا خواب حقیقت بن سکتا ہے تو آپ مجھے دھمکا رہے تھے کہ یہ سب سچ ہو سکتا ہے اگر اگر دولت کی مسکراہٹ گہری ہوئی دونوں کمرے کے وسط میں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور سب چپ چاپ انہیں دیکھ رہے تھے ہم آپ کو صرف یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ یہ سب سچ نہیں ہو سکتا آپ کے سارے جرائم وزیر اعظم کے خصوصی پارڈن پہ مبنی حکم نامے سے معاف ہو سکتے ہیں آپ کو ساری زندگی کے لیے امیونٹی مل سکتی ہے اور اگلا وزیر اعظم بھی آپ کو نہیں چھیڑ سکتا آپ آزادی سے اس ملک میں زندگی گزار سکتی ہیں غرض حکومت آپ کے سارے جرائم معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر اگر میں وان فاتح کے خلاف گواہی دوں نہیں چیتالیہ ہم سیاست دانوں کے لیے کام نہیں کرتے ہم ریاست کے لیے ملک کے لیے کام کرتے ہیں وزیر اعظم صاحبہ کو ایک مسئلہ درپیش ہے جو ان کے خیال میں آپ حل کر سکتی ہیں اور اس کا وان فاتح سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اس ایک سروس کے نتیجے میں حکومت آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ سب سچ ہے دولت نے بنا تامل کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کے زپ لاک بیگ میں لپٹی سرخ نگینے والی انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی پہلا جسچر ہماری طرف سے یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں آپ گھر جا سکتی ہیں مگر کل صبح آپ کو یہاں آنا ہوگا وزیر اعظم صاحبہ سے ملنے وہ آپ کو جاب کا خود بتائیں گی میرے سوا یہاں کوئی اس جاب کی نوعیت سے واقف نہیں ہے البتہ اگر آپ نہ آئیں تو ہم آپ کے خلاف تفتیش کھول دیں گے اور یہ برا خواب جو آپ نے دیکھا ہے سچ ہو جائے گا تالیہ نے ہاتھ بڑھا کے پیکٹ پکڑا انگوٹھی نکال کے انگلی میں پہنی اور ہاتھ اوپر کر کے دیکھا اس کا ہاتھ بڑے دن بعد مکمل مکمل سا لگنے لگا تھا ایسا کیا کام ہے مجھ سے وزیر اعظم صاحبہ کو جو آپ کی ماشاء اللہ اتنی ریسورسفل ٹیم نہیں کر سکتی تن سے ارد گرد لوگوں کی طرف اشارہ کیا یا آپ ان سے خود سنیں تو بہتر ہوگا تالیہ نے ایک اچٹتی نگاہ سارے میں ڈالی پھر ہتان پہ نگاہ روکی وہ مسکرایا مگر اس نے منہ پھیر لیا ہم نے آپ کے ساتھ کافی برا سلوک کیا ہے اور ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں اب آپ آزاد ہیں ہم صرف آپ کے جیل توڑنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم وہی آزادی آپ کو حکومتی معافی نامے سے دینے جا رہے ہیں کل صبح تک آپ سوچ سکتی ہیں یہ کہہ کے دولت اٹھ کھڑا ہوا ایک اہلکار نے تالیا کا پرس اور سامان جو اس کے پاس گرفتاری کے وقت موجود تھا لا کے سامنے رکھا تو اس نے ایک لفظ کہے بنا وہ سب اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی باہر ایک برآمدہ تھا جس کے نیچے بڑا سا لان تھا لان تک جانے کے لیے زینے بنے تھے اور اوپر آسمان سے آتا یہ کسی پہاڑی پہ بنا بڑا سا ریسٹ ہاؤس لگتا تھا اندھیرے میں بھی وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا زینے اترتے ہوئے ٹھنڈی ہوا سے ٹکرائی تو اس کی اونچی سے آپ پونی جھولنے لگی وہ بلاخر آزاد تھی بھیانک خواب ختم ہو چکا تھا حالم کا بنگلہ فجر کی بھیگتی روشنی میں مغموم سا کھڑا تھا اسٹریٹ پول سبھی روشن تھے اور ان کی دھودیا روشنی سڑک کو منور کیے ہوئے تالیا مراد اپنا ہینڈ بیگ اور تھیلا اٹھائے قدم قدم اٹھاتی اپنے بنگلے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی گیٹ عبور کیا تو اندر اس کی کار پورچ میں کھڑی دکھائی دے رہی تھی جانے اسے وہاں کون لایا تھا ان چھ دنوں میں کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی اور اس وقت اس سب سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا اب آگے کیا ہوگا وہ صرف یہی سوچ رہی تھی لانچ ویران تھا داتن وہاں نہیں تھی اگر ہوتی بھی تو وہ اس سے ملنا نہیں جاتا اس نے بتی نہیں جلائی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی وہ آزاد تھی مگر وہ آزادی محسوس نہیں ہوتی تھی وہ اندھیرے کی آہٹیں سن رہی تھی باہر چلتی ہوا پردوں کی پھڑ پھڑاہٹ باسی کوکن فروٹ کی مہک صوفے کے لیدر کی نرماہٹ ذرا سا کھٹکا ہوتا اور وہ چونک چونک جاتی بار بار اندھیرے میں گردن موڑ کے دیکھتی کوئی تھا تو نہیں یہاں جو اس کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا کوئی نیا کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا تھا کیا صوفیہ رحمان کے بندوں نے ایسا فریب دیا تھا کہ اب اسے نہ اندھیروں کا اعتبار رہا تھا نہ روشنیوں کا سب جالی لگ رہا تھا وہ آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں تھی وہ اوپر اپنے کمرے میں آئی اور بستر پہ چت لیٹ گئی اس کا خیال تھا کہ وہ اب کبھی سو نہیں سکے گی مگر اسے کب نیند آئی اسے علم نہیں ہوا آنکھ کی آواز تیز گھنٹی سے کھلی تو وہ چونک کی سیدھی ہوئی پھر ہر بڑا کے لحاف اتارا اور بستر سے پیر نیچے اتارے تیز تیز زینے پھلانگتی وہ نیچے اتری تو دیکھا دودھیا روشنی کھڑکیوں سے آتی لاؤنج کو منور کر رہی تھی وہ روشنی میں غور سے اعتراف کو دیکھنے لگی ایسے لگتا تھا داتن کافی دن یہاں نہیں آئی تھی لاؤنج میں کچھ چیزیں جگہ سے ہٹی ہوئی تھی دو جھوٹے مگ کچن کاؤنٹر پہ رکھے تھے جیسے دو لوگوں نے وہاں کچھ پیا ہو وہ دروازہ کھول کے باہر ڈرائیو وے پہ آئی سامنے گیٹ کے پار کوئی کھڑا تھا کوریئر والا اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی اس کے قدم سست پڑ گئے وہ گیٹ تک آئی جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھایا اور آدمی سے ٹوکری لے لی پھر وہ وہی نیچے زمین پہ بیٹھتی گئی ٹوکری اس کے ہاتھوں میں تھی اور چہرے پہ زمانوں کی تکان دھیرے دھیرے وہ ٹوکری میں موجود کوکو فروٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی ان کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی تھی تالیا کی حسیات اب کام کر رہی تھی اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی پھر دھوپ تیز ہونے لگی تو اس نے آنسو صاف کیے اور ٹوکری لیے اندر آ گئی ایڈم نے کسی فروٹ سیلر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کیونکہ ایڈم اب مصروف ہو چکا تھا اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کے لیے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے اور ایماندار فروٹ سیلر ہر ہفتے وہ پھل بیچتا تھا تالیہ نے کچن کاؤنٹر پہ ٹوکری رکھی وہاں گزشتہ ہفتے آنے والی پھلوں کی ٹوکری بھی رکھی تھی اور ان کے پھل عباسی ہو چکے تھے اور تبھی اس کی نگاہ ادھر ادھر پڑے ان دو خالی مگز پہ رکی ان کے اندر کافی نہیں چائے پی گئی تھی دو لوگوں نے چائے پی تھی یا ایک شخص نے دو دفعہ چائے پی تھی تھی داتن کافی کی عادی اور ایڈم بھی چائے کا شوقین نہیں تھا صرف ایک شخص تھا جو چائے پیتا تھا اور اسے اپنے مگ دھو کے رکھنے کی عادت نہ تھی وہ بالکل سن رہ گئی پھر آہستہ سے مڑی لاؤنج جب مکمل طور پہ منور ہو چکا تھا اور اس کو وسطی میز کے ڈیکوریشن پیالے میں کچھ رکھا نظر آیا کسی خواب کسی کیفیت میں تالیاں چلتی ہوئی میز کے قریب آئی اس پیالے میں ترتیب سے پانچ خط کے لفافے رکھے تھے ان میں سے ہر ایک پہ تالیا کے لیے لکھا نظر آ رہا تھا اور یہ اسی شخص کی لکھائی تھی جو بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ چائے بنانا بھی بھول چکا تھا کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھی باقی چار خطوط اس کی گود میں رکھے تھے جبکہ پہلا خط وہ لفافے سے نکال رہی تھی ان چھ دنوں میں کیا ہوا تھا یہ خط اسے سب بتانے والے تھے چھ دن پہلے پہلی رات احمد نظام راہداری میں چلتے جا رہے تھے جب ان کو وہ شخص نظر آیا تھا جو تالیہ مراد کا وکیل تھا اس کا تعارف سننے کے بعد وہ واپس آگے بڑھتے گئے انہیں صبح تالیہ کے کیس کے لیے کورٹ میں پیش ہونا تھا اور تیاری کرنی تھی پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب جاتے ہوئے وہ ایک دم ٹھٹک کے رکے اس سوٹ والے شخص کا چہرہ ان کے ذہن میں کلک ہوا تھا وہ دولت امان تھا احمد نظام ایک پارٹی پہ اس سے مل چکے تھے وہ وکیل نہیں تھا وہ اسپیشل برانچ کا اعلیٰ عہدیدار تھا وہ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے ماتحت تھا وہ یہاں تالیہ کا وکیل بن کے اسے نکلوانے آیا تھا کیا یہ خیال چونکا دینے والا تھا وہ ایک دم واپس پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے دولت امان کے جانے کے بعد انٹروگیشن روم کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور سامنے دو لوگ پہرے داروں کی طرح آن کھڑے ہوئے تھے وہ ہامتے ہوئے ان تک پہنچے ایک منٹ یہ دولت امان یہاں کیا کر رہا ہے سرخ پڑتے چہرے سے انہوں نے غرا کے پوچھا ایک جیکٹ اور گھنگریالے بالوں والا آفیسر جو سامنے کھڑا تھا مسکرا کے بولا آپ گھر جا کے آرام کریں پروسیکیوٹر صاحب آپ کی سروسز کی حکومت کو مزید ضرورت نہیں ہے کیا مطلب آپ لوگ یہاں کیوں ہیں ہم تالیا مراد کو لے جانے آئے ہیں اکد سے ایک آدمی بولا تو وہ چونک کے گھومے اور اس شخص کو دیکھ کے ٹھہرے گئے یہ وہی سرکاری آفیسر تھا جو شروع میں ان کے پاس تالیا کا کیس لے کر آیا تھا اور اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا کیس نہیں ہے کس کس کے حکم سے احمد نظام کی دنیا ایک دم تل پٹ ہو گئی پردھان منتری کے حکم سے سرکاری آفیسر مسکرا کے بولا ہمیں سے کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے ان کی انگوٹھی پولیس ریکارڈ سے واپس لے لی ہے اور ان کا کا تھانے میں آنے ریکارڈ ضائع کر دیا ہے وہ اب آزاد ہیں آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ گھر جا کے آرام کریں تو تالیا سچ کہہ رہی تھی وان فاتح سچ کہہ رہا تھا یہ ایک سیاسی کیس تھا اور وہ استعمال ہو رہے تھے تم نے تم نے مجھے کہا تھا کہ تالیہ مراد کے بارے میں تفتیش اس لیے کرنی ہے کیونکہ وہ وان فاتح کے لیے خطرہ بن سکتی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ شخصیات کی سلامتی کا معاملہ تھا وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہے تھے مگر یہ صرف ایک سیاسی انتقام کا کیس تھا تم لوگوں نے مجھے استعمال کیا انہوں نے صدمے سے باری باری سب کے چہرے دیکھے ہم نے کسی کو استعمال نہیں کیا آپ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے وہ سچ کہہ رہی تھی وان پاتے سچ کہہ رہا تھا ہم اس لڑکی کو ناجائز پھنسا رہے تھے ان کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھیں سرخ اس نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی تھی وہ انگوٹھی صوفیہ رحمان کی نہیں تھی وہ ایک کون ومن ہے ہم سب جانتے ہیں مگر وہ انگوٹھی اس کی اپنی تھی وہ غم و غصے سے بولے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی اور بس نہیں چلتا تھا کہ ان کو تہس نہس کر دیں پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے انہیں تالیا سے بات کرنی تھی مگر گھنگریالے بالوں والا سامنے آ گیا سوری جناب مگر آپ اندر نہیں جا سکتے ایکچولی اس نے ایک معدب کھڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا پروسیکیوٹر صاحب گڑبڑ کر سکتے ہیں اس لیے ایسا کرو ان کو آج رات کے لیے لاک اپ میں بند کر دو تم لوگ اچھا نہیں کر رہے میں سب سمجھ رہا ہوں تم لوگ مجھے اس کے خلاف استعمال کر کے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو چھوڑو مجھے وہ غصے اور بے بسی سے چلا رہے تھے مگر اہلکار ان کو زبردستی آگے لے گئے حتان نے گھڑی پہ وقت دیکھا اندر موجود دولت نے بھی کسی وقت باہر آ جانا تھا اور پھر تالیا کو وہاں سے لے جانا تھا اسے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونا تھا کھیل شروع کرنے کا وقت آن پہ. ایڈم بن محمد روشنیوں کے حال ہی میں اسٹیج پہ کھڑا تھا اس کے ساتھ والی کرسیوں پہ موجود صحافی بیٹھے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے رکھی میز پہ تازہ پھولوں کے گلدستے سجے تھے اور اسٹیج سے نیچے کافی سارے لوگ اسی ہال میں جمع ہوئے کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہے تھے کیمرے فلیش لائٹس کی چمک پھولوں کی مہک اپنے پیچھے اسکرین پہ نظر آتی پریزنٹیشن کی نیلی روشنی وہ ایک عجیب کیفیت میں لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ مسکرا کے تالیاں وصول کر رہا تھا ذرا دیر کو خاموشی ہوئی تو وہ بولا یہ دوری نگارہ ملاو کا پارٹ ون ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں کلائڈنگ لے کے دوسرے کلائنٹس کے نام بھی سامنے لاؤں جو اب بھی پبلک کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اور ٹیکس چوری کر کے اپنی جائیدادیں ان گمنام جزیروں میں چھپا رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج یہ پلیچ کرتا ہوں کہ ایڈم بن محمد کسی ایسے شخص کا نام نہیں چھپائے گا اور ایک ایک شخص کو بے نقاب کرے گا پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا وہ خوابوں کی تکمیل کا دن تھا اس کی کتاب لانچ ہو چکی تھی چند ہارڈ کاپی سامنے میز پہ رکھی تھی جو اس نے سائن کر کے لوگوں کو دینی تھی شہر کے معززین اس تقریب میں آئے ہوئے تھے اس کے سفید پوش خاندان والوں کا گروہ بھی اسے مہمانوں میں نظر آ رہا تھا سب پرفیکٹ تھا اور پھر ایڈم کی مسکراہٹ مان پڑنے لگی اس کی متلاشی نظریں ایک چہرے سے دوسرے تک گئیں اور دھیرے دھیرے اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی وہاں تالیاں نہیں تھی وہ اس کے انٹرویوز نہیں دیکھتی تھی وہ اس کا لکھا ہوا نہیں پڑھتی تھی وہ سب معاف کر سکتا تھا مگر وہ اس کی بک لانچ پہ بھی نہیں آئے گی اس کے دل کو دھچکا لگا تھا کیا تھا جو شہزادی کے لیے زیادہ اہم تھا فوٹوگرافرز اس کو مسکرانے کے لیے کہ اس نے ایک بناوٹی مسکراہٹ سے اپنے رائٹر فیس کو سجایا اور کیمروں کی طرف چہرہ موڑ لیا البتہ ان ساری روشنیوں اور خوشبوؤں کے باوجود دور اندر کچھ بجھ سا گیا تھا رات کا اندھیرا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی پھیلا تھا اسرا لاؤنج میں بیٹھی تھی ٹی وی چلا ہوا تھا بچے سونے جا چکے تھے وہ فاتح کی منتظر تھی تھے صوفے پہ پیر اوپر کیے ریموٹ سے چینل بدلتی وہ بے توجہی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جب دروازے کھلنے کی آواز آئی پھر قریب آتے قدم جلدی آ گئے اس نے گردن موڑ کے دیکھا تو ٹھٹک گئی وہ سر جھکائے موبائل پہ مسلسل بٹن دباتا چلتا آ رہا تھا چہرے سے برہم لگتا تھا خیریت اسرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اس نے جواب دیے بنا فون کان سے لگایا اور پھر وہیں ٹہلتے ہوئے بات کرے عالم صاحب پلیز ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جائیں مجھے نہیں معلوم مگر میرا خیال ہے مسجد انڈیا والے اسٹیشن میں تالیا مراد کو لے جایا گیا ہے پلیز جا کے ضمانت وغیرہ جو بھی کروانا ہے وہ کرائیں اسرا سیدھی ہو کے بیٹھ گئی ریموٹ کا بٹن دبا کے ٹی وی کو خاموش کر دیا تالیہ گرفتار ہو گئی ہاں وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا الجھا الجھا پریشان تھا میری وجہ سے اس بیچاری کو نشانہ بنایا گیا یہ تو بہت برا ہوا اور ہاں تم نے اس کا دیا ہوا کیک بھی نہیں کھایا فاتح نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا وہ گرفتار ہو گئی ہے اور تمہیں کیک کی پڑی ہے اسرا نے گہری سانس لے کر اس کو غور سے دیکھا تم ہو نا اس کی فکر کرنے والے پھر مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی وکیل بھیج رہے ہو خود بھی پہنچ جاؤ گے کافی ہے وہ پیروں میں سلیپرز گھسیٹتی اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی فاتح نے ناگواری بھرے تعجب سے اسے جاتے دیکھا میرا خیال تھا تم اس کو پسند کرتی ہوں اسرا رکی اور پلٹ کے اسے گھورا ظاہر ہے میں اسے پسند کرتی ہوں اسے ناپسند کون کر سکتا ہے وہ کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد کیک کی پلیٹ لیے واپس آئی اور پٹخنے کے انداز میں پلیٹ میز پہ رکھی کھا لینا اس نے بہت تاکید کی تھی اگر میں پیغام نہ دوں تو بری بنوں گی اس لیے میرا فرض تھا بتا جتا کے بولی اور پیر پٹخ کے آگے بڑھ گئی وہ کیک کو نظر انداز کر کے لاؤنج میں بنے بک شیلف تک جہاں اس کی قانون کی کتب سجاوٹ کے طور پر اوپر والے خانے میں رکھی تھی اس نے یک کے بعد دیگرے چند کتب نکالی اور انہیں میز پہ پھیلا کے بیٹھ گیا کتنا وقت گزرا اسے نہیں معلوم وہ بس صفے پلٹاتا مطلوبہ قوانین اور شکے پڑتا رہا دفتن فون بجا عالم صاحب تھے اس نے چھوٹتے ہی فون کام سے لگایا فاتح میں نے تمام تھانوں میں کال کی ہے خود بھی ایک دو جگہ گیا ہوں یہاں تو کسی تالیہ کو نہیں لایا گیا اچھا خیر پروسیکیوٹر ماتھے کو چھو کے نام یاد کرنے کی کوشش کی احمد نظام کو کال کرو وہ گرفتاری کے وقت وہاں موجود تھا ہاں میں اس کو جانتا ہوں مگر اس کا فون آف جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم تم ہر تھانے جاؤ اور بذات خود چیک کرو وہ کہیں تو ہوگی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی دولت امان کالنگ فاتح کے چہرے پہ تعجب ابھرا دولت امان اس وقت البتہ کال سنتے ہی اس کے تنے احساب ڈھیلے پڑنے لگے دولت امان اسے بتا رہا تھا کہ وہ تالیہ کے کیس کا تفتیشی آفیسر ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کروانے تھانے جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ تالیہ سے اس کی بات کروائے گا سکون اور تشفی کا عجیب سا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا فاتح نے پیر میز پہ کینچی صورت رکھے اور ٹیک لگا کے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگا وہ کال قریباً آدھے گھنٹے بعد موصول ہوئی دولت جلدی میں لگ رہا تھا اور تالیا محض چند الفاظ ہی بول پائی تھی مگر وہ ٹھیک تھی وہ محفوظ تھی یہ خیال اس کے بے و وجود کو شانت کر گیا تھا فون رکھ کے فاتح نے کتابیں بند کی یہ پھیلاوا صبح ملازموں نے ہی سمیٹ تالیہ ہوتی تھی تو آفس کا سارا پھیلاوا منٹوں میں سمیٹ لیتی تھی اس سے بے اختیار یاد آیا یوں ہی وہ بات بے بات یاد آتی تھی اس نے سر جھٹکا اور اٹھنے لگا پھر کیک پیس پہ نظر پڑی جو پلیٹ میں چمچ کے ساتھ سجا اس کا منتظر تھا فاتح مسکرا دیا اور اسے اٹھا لیا یہ تالیا کے بچ جانے کی سیلیبریشن کا کیک تھا اسے یہ کھانا چاہیے تھا چمچ سے اس کو کھاتے ہوئے اب وہ اٹھ کے کمرے کی طرف جا رہا کیک واقعی لذیذ تھا اندر تک گھر جاتا تھا لاشعوری طور پہ اسے کالیا کی کال کا انتظار رہا تھا جو پھر ساری رات موصول نہیں پہلا دن اس صبح وان فاتح کی رہائش گاہ کی گھاس شبنم کے قطروں سے لبریز تھی اور پھولوں کی خوشبو نے پورچ کو مہکا رکھا تھا وان فاتح اپنے سوٹ ٹائی میں مربوط سنجیدہ چہرہ بنائے کار کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں گارڈز اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے جب اس کا باڈی مین قریب آیا سر یہ پروسیکیوٹر صاحب گھنٹے بھر سے باہر آئے کھڑے ہیں اس نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو فاتح رکا اور چونک کے اس طرف دیکھا گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف احمد نظام کھڑے تھے وہ اسی کو دیکھ رہے تھے گویا چند منٹ درکار ہوں وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے اور لب بھیج گئے وہ ان کی طرف آیا تسلی ہو گئی آپ کی ایک نہتی لڑکی کو یوں پھنسا کے وہ تو شکر ہے کہ وہ اس سب سے نکل گئی ورنہ آپ دیکھتے کہ میں کس طرح اس معاملے کو ہر فورم پہ اٹھاتا احمد نظام نے شکستگی سے اس کا برہم چہرہ دیکھا وہ اس میں سے نہیں نکلی ابھی اوہ پلیز مجھے دمکانے کی کوشش مت کریں اگر آپ نے اسے دوبارہ پھنسایا تو وہ ابھی تک ان کی تحویل میں ہے فاتح صاحب تالیہ آج سے ایک مسنگ پرسن بن چکی ہے وہ زور دے کر بولے تو وان فاتح نے بھمیں بھیجی وہ دھوپ میں کھڑا تھا احمد نظام کو اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری نظر آ رہا تھا میری کل اس سے بات ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی اور گھر جا رہی تھی وہ گھر نہیں پہنچی بلکہ تھانے میں دولت امان اور اس کے اہلکار پہنچ گئے تھے اور وہ اس کو لے گئے ہیں وہ تیز تیز بولتے پھولے تنفس کے ساتھ بری روادات سناتے گئے وہ ماتھے پہ بل ڈالے دھوپ میں کھڑا سنتا گیا مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں میری اس سے بات ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی وہ دولت کے ساتھ تھی دولت امان صوفیہ رحمان کا آدمی ہے آپ کا دوست وہ کسی زمانے میں تھا وہ تالیہ کو کسی نامعلوم جگہ پہ لے گیا ہے اور ایس بی والے ایسا صرف ایک صورت میں کرتے ہیں جب انہیں کسی شخص کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ تالیہ کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے اسے ٹارچر کریں گے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے انہوں نے مجھے بھی لاک اپ میں بند کر دیا تھا وہ تو صبح میرے کزن اور اس کی بیوی کی خبر آئی تو انہوں نے سر جھٹکا اور آپ کو اتنی فکر کیوں ہے آپ کی وجہ سے تو وہ اس سب میں پھنسی ہے اسی لیے مجھے اس کی فکر ہے کیونکہ وہ میری وجہ سے اس میں پھنسی ہے وہ شکست خوردگی سے کہہ رہے تھے وہ لڑکی سچ بول رہی تھی میرے تفاخر اور انا نے مجھے اصل تصویر دیکھنے نہیں دی آپ دولت امان سے بات کریں اور اس پہ زور دیں کہ وہ تالیہ کو چھوڑ دے ورنہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں یہ انسان کو عجیب طریقے سے ٹارچر کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں فاتح نے مشتبہ نظروں سے احمد نظام کا چہرہ دیکھا مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اور اگر نہ ہوئی تو اس کی فکر کرنے کے لیے میں کافی ہوں آپ جا سکتے ہیں سرد مہری سے کہہ کے وہ واپس کار کی طرف بڑھ گیا کار میں بیٹھتے ہوئے اس کے تاثرات بدل رہے تھے وہ ایک دم بہت ہی تشویش میں گھر گیا تھا حالم کے بنگلے پہ وہ صبح اداس سے اتری تھی داتن لاؤنج میں ٹہلتی پریشانی سے فون بار بار ملا رہی تھی اور سامنے سوفے پہ بیٹھا ایڈم خپکی سے اسے دیکھ رہا تھا کہاں چلی گئی ہے تالیہ اب آپ ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بلا کر پھٹ پڑا وہ آ نہیں سکی تو اب آپ دونوں بہانہ بنا دیں گی کہ فلاں کام تھا فلاں مسئلہ تھا اصل میں آپ لوگوں کے نزدیک ایڈم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے او رون کی ہیروئن ذرا دیر تھوڑی دیر کے لیے اپنی چکس بند کرو میں پریشان ہوں بہت داتن کرا کے بولی مگر ایڈم پہ کوئی اثر نہیں ہوا ان سے کہیں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں میں ان کو کل کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا وہ کشن گود میں رکھے ناراض سا بیٹھا تھا داتے نے بس اسے گھورا اور دوبارہ نمبر میں لانے لگی تالیہ بہت کم ایسے کرتی ہے اور جب بھی ایسے کرتی ہے وہ کسی مسئلے میں ہوتی ہے اس کی کار باہر کھڑی ہے تو وہ خود کہاں ہے بناتی جائے بہانے آپ دونوں کے ہر کون اور ہر کور سٹوری سے واقف ہوں ناراض ہیروئن منہ بنائے کہہ رہا تھا تبھی ڈور بیل بجی تو جہاں داتن تیزی سے دروازے کی طرف لگ وہیں ایڈم نے مزید ناراض چہرہ بنا کے رخ بالکل موڑ لیا آج وہ تالیہ کی کوئی تعویل کوئی بہانہ کچھ نہیں سنے گا آج تالیہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں ایڈم بن محمد کی جگہ تھی یا نہیں چند لمحے گزرے اور اسے واپس آتے قدموں کی آہت سنائی دی بولیے محترمہ میری بک لانچ میں نہ آنے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس اس نے خپکی سے رخ موڑا مگر اگلے ہی پل وہ کشن ہٹا کے تیز سے اٹھا داتن کے ساتھ اندر آنے والا شخص وان فاتح تھا بی این کا چیئرمین ایڈم ایک دم گڑبڑا گیا تم ادھر فاتح نے پتلیاں سکور کے ایڈم کو دکھا اسے جیسے اس کو یہاں دیکھ کے تعجب ہوا تھا میں چیتالیہ سے ملنے آیا تھا کہاں ہے وہ فاتح نے باری باری ان دونوں کے منتظر چہرے دیکھے پھر کھنکارا کل رات تمہاری کتاب کی تقریب سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا مگر بعد میں وہ صبح تک کی ساری روداد سناتا جا رہا تھا اور ان دونوں کے چہرے سفید پڑ رہے تھے چیتالیہ جی گرفتار ہو گئی ہیں وہ بت بنا کھڑا تھا داتن دل پہ ہاتھ رکھے سوفے پہ گر سی گئی تھی میں کافی دیر سے دولت کو کال ملا رہا ہوں مگر اس کا فون آف ہے احمد نظام درست کہہ رہے تھے وہ لوگ تالیا کو لے گئے ہیں کہاں کسی کو نہیں معلوم مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ اس کی واحد فیملی ہیں مجھے آپ کو خبر دینی چاہیے اس کی کار بھی میں نے کل ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دی تھی وہ بہت ضبط اور تحمل سے بتا رہا تھا چند لمحے لاؤنج میں خاموشی چھائی رہی داتن صدمے سے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پھر ایڈم کی زخمی آواز نے خاموشی کو مجروح کیا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے وہ ایک دم چلا کے بولا آپ کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسی ہے آپ کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا اور آپ نے کیا کیا افسوس سے فاتح کو دیکھا آپ تو ان کو یاد بھی نہیں رکھ سکے مجھے معلوم ہے یہ اس کے ساتھ میری وجہ سے ہوا ہے وہ سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ اس پہ کون ومن اور چور ہونے کے الزامات لگنا یہ مقدمہ وہ الزامات جھوٹے نہیں ہیں داتن شولہ پار نظروں سے اسے دیکھ کے غرائی تو فاتح نے دھیرے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا تالیا ایک چور ہے فاتح صاحب اور ہمیں اس پہ فخر ہے ہم نے اس کو اس کے اصل کے ساتھ قبول کر لیا ہے آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے وہ چور نہیں ہے وہ ایک دم جھڑک کے بولا تو داتن اس کے سامنے کھڑی اور وہ اسے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا آج آپ یہ راز جان ہی لیں گے تالیا ایک چور ہے ایک اسکیمر ہے ایک کون وومن ہے اب کیا آپ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اس کو ڈسون کر دیں گے کیونکہ آپ اونچے شملے والے لوگ بہت پارسا ہوتے ہیں کسی کریمنل سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے داتن ٹھیک ہے ایڈم زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا آپ جیسے بڑے لوگوں کی خدمت نے چیتالیہ کو یہ دن دکھایا اور آپ نے ان کے لیے سوائے اس دولت کے کسی کو کال نہیں کی خفیہ ایجنسی کسی کو اغوا کر کے لے جاتی ہے اور آپ بی این کے صدر ہوتے ہوئے ایک پریس کانفرنس تک نہیں بلا سکے اس لیے آپ کو چیتالیہ کے لیے فکر مندی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کو خود ڈھونڈ لیں گے فاتح نے باری باری ان دونوں کے چہرے کو دیکھا اور پھر اسی ٹھنڈے انداز میں ایڈم کو مخاطب کیا جانتے ہو میں تالیا کے لیے کیا کر سکتا ہوں اس کی مضبوط آواز بنگلے کی دیواروں سے ٹکرائی میں اس پہ یقین کر سکتا ہوں تم لوگ اب بھی اس کو کون ومن کہتے ہو جب کہ وہ اس رستے کو چھوڑ چکی ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا وہ ماضی میں کیا کرتی تھی مجھے سب اندازہ ہے مگر میں اپنی پوری سچائی سے کہہ سکتا ہوں ایڈم کہ وہ لڑکی چور نہیں ہے وہ ماضی میں جو بھی تھی اب وہ ایک سچی اور ایماندار لڑکی ہے تم لوگ اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہو مگر جس تالیا کو میں جانتا ہوں اس تالیہ کو میں سزا ہونے نہیں دوں گا چند لمحے کے لیے ایڈم کچھ بول نہ سکا اس کا ٹھنڈا اور مضبوط انداز اس کو لاجواب کر گیا تھا اور تم دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا ایڈم کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ڈرائی ظاہر ہے آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ صوفیہ رحمان ان کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں بس اسی لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ چیتالیہ کو تاکہ انہیں چپ کروا سکیں فاتح نے افسوس سے دیکھا مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ تالیا کبھی مجھے ڈسون نہیں کرے گی چاہے وہ میرے ساتھ موجود نہ ہو چاہے وہ میری بک سائنگ پہ نہ آئے میں کبھی یہ نہیں سمجھوں گا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئی کیونکہ اتنا تو انسان کو اپنے دوستوں پہ یقین ہونا چاہیے وہ اسی ٹھنڈے انداز میں جتا کے بولا تو ایڈم بن محمد پہ گھڑوں پانی گر گیا وہ بالکل شل رہ گیا اس ایک لمحے میں ایڈم کی پانچ سو ستاون برس کی کہانی کو کنارا مل گیا تھا ایک فکرے نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مستقبل کا بندہارا اور ماضی کی شہزادی ایک دوسرے کے لیے بنے تھے وقت اور قانون کے چکر ان کو الگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے پہ یقین تھا بھلے زمانے بیت جائیں یاداشتیں کھو جائیں قید کی زنجیریں درمیان میں حائز سیاست کی مسلحتیں یا غلط فہمیاں رستہ کاٹیں فاتح اور تالیہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتے تھے اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی اگر وہ حکومتی ایجنسی کی قید میں ہیں تو اب ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں گے ہم کون ہم وہ اسی سنجیدگی سے کندھے اچکا کے بولا میں بی این کا چیئرمین وان فاتح بن رام سر میں اس کو ڈھونڈ لوں گا تم پریشان مت اور وہ مڑ گیا ایڈم اور داتن سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر جاتے دیکھتے رہے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا وہ شام سارے کیل کو داس کر کے گہری ہوتی جا رہی تھی سرما کی آمد آمد تھی اور موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا کیل کا سرما ایسا نہ تھا کہ گرم کپڑے پہنے جائے بس گرمی چلی جاتی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈ آ جاتی تھی دولت امان اس شام جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے لابی کی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بتایا فاتح صاحب آئے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں آپ کا فون آف تھا اس لیے بتا نہیں سکی دولت کے چہرے پہ سنجیدگی پھیل گئی کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ ٹانگا اور کف کھولتے ہوئے اندر کی طرف آئے ڈرائنگ روم تک پہنچتے ہوئے اس نے چہرے پہ رسمی مسکراہٹ تاری کر دی فاتح تم کب آئے بڑے صوفے پہ وان فاتح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا سنجیدہ چہرہ اٹھا کے اس پہ ایک نظر ڈالی تالیا کہاں ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ چائے لوگے یا کافی وہ بشاشت سے کہتا سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تو فاتح کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے گئے میں یہاں چائے پینے نہیں آیا تم نے کل تالیہ سے میری بات کروائی تھی مگر وہ گھر نہیں پہنچی تم لوگوں نے اسے گرفتار یا اغوا کر کے رکھا ہے میں سمجھ گیا ہوں فاتح اٹس مائی جاب اور میری جاب جانتے ہو کیا ہے میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے اہم مسئلوں پہ آواز اٹھانے کا دی ہوں تمہیں کیا لگتا ہے میں اس مسئلے کو غیر اہم سمجھتا ہوں دولت نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے تحمل سے کہنے لگا میں اوپر سے آنے والے احکامات کا پابند ہوں وزیر اعظم صاحبہ کو اس سے کام کروانا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو مکمل امیونٹی دے رہی کون سا کام میرے خلاف گواہی ہے نا وہ تلخی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا ساری دنیا تمہارے گرد نہیں گھومتی فاتح اس سب کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چند لمحے ان کو گھورتا رہا ڈرائنگ روم کی زرد بتیوں میں وہ دولت امان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور تالیہ اس ڈیل کے لیے مان گئی ہے وہ سوچ رہی ہے ابھی اوہ اور مجھے معلوم ہے وہ کیسے سوچ رہی ہوگی اس کے کان شدت تیش سے سرخ پڑنے لگے تم لوگوں نے اسے کسی جگہ قید کر رکھا ہوگا اور شدید ذہنی دباؤ سے گزار رہے ہوگے وہ سوچ رہی ہے اور جس دن وہ فیصلہ کر لے گی اسے اس قید سے نکلنا ہے ہم سب اس برابر والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے ایک پن ہی تو گھسانی ہے اسے تالے میں فاتح نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور حیرت بھرے صدمے سے اسے دیکھا تم اس کا امتحان لے رہے ہو اس کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے نہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے اس کے بعد اس کے لیے ہماری ڈیل ماننا آسان ہوگا ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی اوپر جلتے فانوس چپ چاپ نیچے سوفے پہ بیٹھے دونوں آدمیوں اور ان کے درمیان شاید تناؤ کو دیکھ رہے تھے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے جب تک وہ خود اس قید سے نہیں نکلتی اس سے کوئی نہیں مل سکتا تمہارے خیال میں تمہارے پاس رہنے دوں گا میں ابھی ایک ٹویٹ کروں تو تو سارا ملک جان جائے گا کہ تالیہ مراد ایک چور ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم پبلک میں اس قصے کو اٹھاؤ گے تو وہ بدنام نہیں ہوگی ہم اسی چیز سے اسے بچا رہے ہیں وزیر اعظم کی کانفیڈینشیل پارڈن اس کو ساری عمر کے لیے سابقہ جرم سے محفوظ کر لے گی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا البتہ اگر تم اس معاملے کو میڈیا پہ لے کر گئے تو تالیہ ہمارے لیے ناکارہ ہوگی ہم اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دیں گے اور ڈیل کی بات ہی ختم ہو جائے گی وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا بس ماتھے پہ بل ڈالے تندے ہی سے دولت کو دیکھتا رہا تو صوفیہ رحمان اس کو محفوظ رستہ دے گی میں کیسے یقین کروں اس بات کا تم میرا یقین کر سکتے ہو تم مجھے جانتے ہو کوئی کسی کو بھی نہیں جانتا ہوتا وہ تلخی سے بولا تھا دولت نے گہری سانس لی وہ چند دن میں اپنے گھر واپس آ جائے گی تم سوائے اس کا انتظار کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تم احتجاج کر کے یا لوگوں کی نفری لے کر بھی پہنچ جاؤ تو تم سرکاری تحویل سے کسی کو نہیں نکال سکتے اس کی بہتری کے لیے حکومتی معافی نامے کے لیے تمہیں اس کا خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا فاتح اتنا سن کے کھڑا ہو گیا تو دولت بھی ساتھ ہی اٹھا چائے تو پی لو میں اس شخص کے گھر کیسے چائے پی سکتا ہوں جس نے میری وہ رکا کوئی سابقہ اللہ کا تلاش کرنے کی کوشش کی دولت نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو اٹھائے تمہاری میری دوست کو ہب سے بیجا میں رکھا اور معلوم نہیں اس کو کس طریقے سے ٹارچر کر رہا ہوگا فاتح دروازے کی طرف بڑھ گیا تو دولت پیچھے سے کھنکارا یو you نو know, مرد اور عورت کبھی دوست نہیں بن سکتے وان فاتح چوکٹ پہ ٹھہرا اور گہری سانس لی بن سکتے ہیں اور مڑ کے ایک تیز نظر دولت پہ ڈالی مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ اعتراف کا وہ بے خوف مقام تھا جہاں وان فاتح کو کچھ کھونے کا ڈر نہیں تھا لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا تالیہ نے میرے لیے خود کو غیر محفوظ کر دیا تم تصور کرو اس کو محفوظ کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں دولت کے کندھے سیدھے ہوئے اس نے چونک کے فاتح کو دیکھا جو اپنی بات کہہ کے اس کو برہم نظروں سے دیکھ کے اب باہر کی طرف بڑھ گیا تھا تو وہ اپنی بات کر رہا تھا مگر اس کی تو بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں یا شاید تالیہ درست کہہ رہی تھی تفتیش کے دوران اس نے احمد نظام سے کہا تھا کہ وہ وان فاتح کی بیوی ہے دولت نے افسوس سے ماتے کو چھوا وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی دوسری رات وان فاتح کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا شیشے سے باہر رواں ٹریفک دیکھ رہا تھا جو سیاہ سڑک پہ زرد روشنیاں بکھیرے چلتی جا رہی تھی بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھے وہ بس دور افق کو دیکھے جا رہا آج سارا دن میٹنگز کانفرنسز اور آفس کے معاملات وہ بظاہر خوش اور اسلوبی سے نبھاتا مگر اس کا ذہن تالیا پہ اٹکا تھا وہ کہیں قید تھی سلاخوں کے پار وہ مقید تھی اور اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے ذہن کے پردے پہ ایک منظر اتر آتا وہ سلاخوں کے اندر بیٹھا تھا وہ زخمی تھا اور وہ اس کے ماتھے پہ مرہم لگا رہی تھی اس نے سر جھٹکا پھر دوسرا منظر ذہن میں ابھرنے لگا وہ ایک آدمی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمندری سفر پہ نہ بھیج اس کے ہاتھ زنجیروں میں رہے تھے یہ دونوں خواب اس اس نے رات دیکھے تھے اور بار بار اس ان خوابوں کا خیال اسے تنگ کر رہا تھا یہ خواب علامتی تھے کیا اف یہ یادیں اس نے کن پٹی سہلائی سوچ سوچ کے سر میں درد ہونے لگا تھا کار گھر کے گیٹ کے باہر رکی تو وہاں بہت سی گاڑیاں اور گہما گہمی نظر آ رہی تھی فاتح کے ابرو اجھنٹے سے اکٹھے ہوئے اتنا رش کیوں ہے گھر میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے باڈی مین نے مڑ کے ادب سے بتایا سر آج مسز اسرا نے آپ کے ساتھی پارلیمنٹیرینس کو ان کی بیگمات سمیت مدعو کیا ہے آپ بھول گئے اوف اس نے کرا کے آنکھیں بند ایسا کرو کار روک لو مجھے اندر نہیں جانا ڈرائیور نے فوراً وہیں کار روک دی تو فاتح باہر نکلا باڈی مین پریشانی سے اس کے پاس آیا سر اگر ہم نہیں گئے تو مسز اسرا بہت خفا ہوں گی وہ مجھے پہلے ہی دس فون کر چکی ہے یو نو تم ٹھیک کہہ رہے ہو فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی تعریف کی تمہیں ڈنر پہ جانا چاہیے تم جاؤ اور مسز اسرا سے کہو کہ میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں یہ کہہ کے اس نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لی اور اسے ہٹنے کا اشارہ کیا چند لمحوں بعد وہ کار خود ڈرائیو کر کے وہاں سے جا چکا تھا اور ڈرائیور اور باڈی مین پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کی سڑکوں پہ ٹریفک رواں تھی وہ تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا اس نے بیزاری سے موبائل اٹھا کے دیکھا ایڈم بن محمد کالنگ اس کا نمبر اس نے حال ہی میں بک سائننگ ایونٹ کی وجہ سے محفوظ کیا تھا بولو ایڈم سر چیتالیہ کا کچھ پتہ چلا اس کی آواز پریشان اور مدھم تھی ہاں مجھے معلوم ہے وہ کس کے پاس ہے اور ڈونٹ ویری وہ محفوظ ہے تو وہ گھر کیوں نہیں آ رہی ایڈم تم اس کی فکر نہ کرو میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ اس کو وہاں سے نکال لاؤں گا تو وعدہ نبھاؤں گا صبح کے برق سب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے آپ کے وعدوں کا یہی مسئلہ ہے سر وہ پورے ہو کے زیادہ تکلیف دے بس اس دفعہ کوشش کیجیے گا کہ اس وعدے کو پورے کرنے کے لیے کچھ قربان نہ کریں میں نے پہلے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا اس لیے تم میرے بارے میں ججمنٹ نہیں دے سکتے ایڈم تلخی سے ہنسا کاش میرے لیے بھی بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا یاداشت کا چلے جانا بھی ایک نعمت ہے فاتح کے پاس اس کی مبہم باتوں کا جواب نہ تھا بس اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی چند منٹ بعد وہ ایک درمیانے درجے کے گھر کے سامنے کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا اس نے کوٹ اتار کے کار میں ڈال دیا اور سفید شرٹ کے کف موڑ لیے دروازہ کھلا اور احمد نظام نے باہر جھونکا اسے وہاں دیکھ کے وہ ششدر رہ گئے آپ وان فاتح نے ہاتھ سے انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا اور داخلی زینے چڑھ کے اوپر آیا احمد نظام فوراً سامنے سے ہٹے اور دروازہ پورا کھول دیا آئیے پلیز اندر آئیے وہ بی این کے صدر کو اپنے غریب خانے پہ دیکھ کے قدرے بھکلا گئے تھے وہ اس وقت پاجامے اور کرتے میں ملبوس تھے اور شیپ ذرا بڑی ہوئی لگتی تھی آپ کو میرا ایڈریس کیسے فاتح اندر آ کے سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف پڑ گیا تھا وہ فوراً پیچھے آئے آپ کا ایڈریس پبلک ریکارڈ میں ہے اور میرے لیے وہ نکلوانا مشکل نہیں وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتا صوفے تک آیا اور بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی انداز سے لگتا تھا وہ اپنے گھر آیا ہے اور احمد نظام سامنے خادم کی طرح شرمندہ سے کھڑے تھے آپ کے کزن اور ان کی بیوی کی ایکسیڈنٹ میں وفات کا علم ہوا میں ان کی تعزیت کرنے آیا تھا تعزیت کے لیے ایسے آیا جاتا ہے کیا دل میں سوچا یہ بہت غیر متوقع تھا مگر چیتالیہ نے مجھے خبردار کیا تھا افسوس کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھ جائیں اسی خشک انداز میں گھر کے مالک کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے آپ کا شکریہ آپ آئے گھر والے ابھی تک مرحوم کے گھر میں ہیں اس لیے میں آپ کی خاطر تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحبہ کو تالیہ سے کیا کام ہو سکتا ہے وہ بات کاٹ کے مدعے پہ آ گیا تھا ڈرائنگ روم میں ایک سفید بتی روشن تھی اور اس کی روشنی میں احمد نظام کو وان فاتح ڈسٹرب اور بے چین سا نظر آیا تھا وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا ان کو اندازہ ہوا کہ وہ دولت سے بات کر چکا تھا اور معاملہ اب واضح ہو رہا تھا یعنی میرا اندازہ درست تھا انہوں نے چیتالیہ سے کوئی کام لینا ہے جی پہلی دفعہ آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا ہے وہ تن سے بولا تو احمد نظام نے سر جھکا دیا مجھ سے بڑی بھول ہوئی فاتح صاحب ستائش کی خواہش انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے میں نے خود کو اپنی خواہش کے حوالے کر دیا اور اپنے کان لپیٹ لیے اس غلطی نے مجھے اپنے محاسبے کی توفیق دی ہے اور میں ہر طرح سے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا تالیہ مراد اگر چور یا کون ومن تھی بھی تو ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں تھا اور جس چیز کا ثبوت ہم نے گھڑا وہ جھوٹ تھا آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں میں ہر عدالت میں ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں وہ نرمی سے کہہ رہے تھے فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا تو کیا کام ہو سکتا ہے صوفیہ رحمان کو تالیا سے اس کی سوئی وہی اٹکی تھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ انہیں آپ کے خلاف استعمال کریں گی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تالیا کبھی مجھے ڈسون نہیں کرے گی بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی میں صوفیہ رحمان کو جانتا ہوں وہ ایک شاطر اور طاقتور عورت ہے وہ تالیا سے کام کروا کے اس ڈیل سے مکر بھی جائے تو اسے کون پکڑ سکتا ہے وہ ملکی وزیر اعظم ہے فاتح صاحب وہ ایک جھوٹی اور چور عورت ہے احمد نظام اس چور عورت نے ایک دوسری چور عورت سے کام کروانا ہے تو ضروری نہیں وہ کوئی غلط کام ہو چوروں کے درمیان بھی ایک آنر ہوتا ہے فاتح کے ماتھے کے بل جو اس کی معذرت پہ غائب ہوئے تھے دوبارہ عہدہ ہے تالیا چور نہیں ہے جی اب نہیں ہے مگر میری ان پہ ریسرچ یہ یہ بتاتی ہے ہے کہ پہلے وہ وہ کہاں ریسرچ اس اس نے کی بات کاٹی تھی تھوڑی دیر بعد دونوں احمد نظام کے گھریلو آفس میں موجود فاتح پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا گردن اٹھائے اس دیوار کو دیکھ رہا تھا جو کاغذات سے ڈھکی ہوئی تھی تالیہ کی تصاویر بینک کے کاغذات مختلف لوگوں کے نام فاتح نے تعجب سے نظریں ان کی طرف آپ تو تالیہ مراد سے آبسیسڈ ہیں میرا خیال تھا یہ کیس آف دی ایئر ہوگا مگر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس آف دی سینچری بن سکتا ہے وہ کیسے میں آج سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا ہوں وہ پرجوش سے ہو کے قریب آئے اور جلدی جلدی بتانے لگے کیا معلوم تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہو اس نے ایڈم اور آپ کے ساتھ واقعی وقت میں سفر کیا ہو واٹ وان فاتح نے دونوں ابرو اٹھا کے انہیں دیکھا جی اور اگر یہ درست ہے اور وہ واقعی آپ کی بیوی ہے جیسا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی قدیم ملاقہ میں شادی ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی واقعی اس سلطان مرسل نے دی تھی تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے وقت میں سفر کرنا ممکن ہے جانتے ہیں میں آج پمبورو کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور ایک منٹ اس نے پرجوش سے احمد نظام کو ٹوکا اس نے آپ سے کہا کہ وہ میری بیوی ہے اس سے لگا اس نے غلط سنا ہے جی آپ اس کے ساتھ وقت میں پیچھے گئے تھے آپ ایک غلام تھے سن باؤ وانگلی کے غلام اور وہ ملاقہ کی شہزادی تھی اور وہ وہ پرجوش سا بتا رہے تھے اور فاتح نے کرا کے آنکھیں مون دی وہ بی این کا صدر تھا اور وہ جس لڑکی کے لیے ایک پروسیکیوٹر کے گھر تک آ گیا تھا وہ اس کو یوں کہانیاں سنا کے شرمندہ کر سکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا پہلے مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے مگر پیمبورو کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ کس طرح وہ وقت میں سفر میں مجھے یاد آیا مجھے گھر پہنچنا تھا ایک ڈنر ہے گھر پہ اس نے ماتھے کو چھو کے کہا اس کے اندر ایک دم تالیا کے لیے غصے کا ابال اٹھا تھا اور شرمندگی اتنی تھی کہ حد نہیں اوہ لیکن اگر آپ اس کیس کو اٹھائیں تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ انسان آج بھی وقت میں سفر کر سکتا ہے میں ہمیشہ سے کوانٹم فزکس پڑھنا چاہتا تھا مگر ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے مجھے بھی جانا ہے وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا تیزی سے پلٹا اور باہر نکل گیا کار میں آ کر اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا شہزادی غلام وقت میں سفر وٹ دا ہے اس نے انگوٹھے اور دو انگلیوں سے دکھتے سر کو دبایا تالیا کس طرح کی کہانیاں سنا رہی تھی لوگوں کو یہ کہانیاں اس کو بدنام کر سکتی تھیں اس کی معاشرے میں ایک ساکھ تھی ایک مقام تھا یا اللہ اعتراف کی بے خوفی اپنی جگہ مگر یہ دونوں کا رشتہ یہ تو جھوٹ تھا فرنٹ سیٹ کے شیشے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکا پھر بٹن دبایا تو شیشہ نیچے گرنے لگا کھڑکی میں احمد نظام کھڑے تھے میں نے سارا ریسرچ ورک اس باکس میں ڈال دیا ہے یہ آپ لے جائیں اگر یہ کیس آف دی سینچری بھی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں میں یہ آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی کام آئے اس نے چپ چاپ اس باکس کو پچھلی سیٹ پہ رکھنے کا اشارہ کیا جیسے ہی احمد نظام نے دروازہ بند کیا وان فاتح نے کار آگے بھگا دی اس کا سر درد کرنے لگا تھا آج کل وہ کچھ زیادہ ہی درد کرتا تھا وان فاتح کی رہائش گاہ کے اندر ایشائیے کی گہما گہمی عروج پہ تھی طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد تمام مہمان اپنی جگہوں پہ بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے ایسے میں میں جامنی اسکرٹ بلاؤز ملبوس مسکراتی ہوئی اسرا کچن کے دروازے سے چلتی آ رہی تھی جب اس نے فاتح کے باڈی مین کو فاصلے پہ متعمل کھڑا پایا میم فاتح صاحب نے کار کی چابی لی اور بد وقت اس نے نظریں جھکا کے بتایا مگر پھر نگاہ اٹھائی تو اسرا اسی طرح مسکرا رہی تھی کوئی بات نہیں مجھے اندازہ تھا اور آگے بڑھ گئی ڈائننگ ہال میں صرف دو کرسیاں خالی تھیں ایک سربراہی اور دوسرے اس کے دائیں ہاتھ اسرا جامنی اسٹول سر پہ سلیقے سے جماتے ہوئے آگے آئی اور سربراہی کرسی کھینچ کے بیٹھی پھر نزاکت سے نیپکن اٹھا کے گود میں پھیلایا سب رک کے اسے دیکھنے لگے میرا خیال ہے اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کو اس کی سربراہی کرسی لینے میں تعمل نہیں کرنا چاہیے مسکرا کے بولی تو سب ہنس دیے جب سے فاتح این کا صدر بنا تھا لوگ اسرا کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے تھے جیسے کسی فرسٹ لیڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے تحائف چاپلوسی تعریفیں اور دھیمے سے اپنا کام کہہ دینا وہ سر ہلا کے سب کو سنتی تھی کسی کو اشارہ دے دیتی کسی کو صرف مسکراہٹ سے نوازتی اور کسی کی بات انسنی کر جاتی طاقت آپ کی ایسی دیوی تھی جس کی گرد سب پتنگوں کی طرح چکر کاٹنے لگے کچھ کو سونے کے پر ادا کر دیے جاتے تھے کچھ جل جل کے وہیں گر جاتے دیوی درمیان میں بے نیاز سی کھڑی رہتی کھانے کے بعد ملازمہ ٹرے میں ایک چھوٹا چاکلیٹ کیک سجا کے لائی تو اسرا کھنکاری اور دانستا آواز بلند کی ارے یہ نہیں یہ تو ہم نہیں کھا سکتے مہمانوں نے گردنے موڑ کے ملازمہ کو دیکھا جو کیک ڈش پکڑے گڑبڑا گئی تھی بیگم صاحبہ نے بھی خود ہی تو کہا تھا کہ یہ کیک لے کے او اور وہ کیوں اسرا ایک خاتون نے خوشگوار لہجے میں پوچھا اسرا نے کوہنیاں میز پہ رکھی اور ہتھیلی پہ تھوڑی ٹکا کے دلچسپی سے اس کیک کو دیکھا بھائی یہ تالیہ نے بنایا ہے تالیہ مراد نے ہر روز دیکھ کر کے فاتح کے لیے بھیج ہے اب وہ اتنے پیار سے بناتی ہے تو میں فاتح کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ساتھ ہی مسکرا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اچھا تالیہ مراد کہاں ہے وہ آج کل یہی ہوتی ہے آتی جاتی رہتی ہے اسرا خوش دلی سے بتا رہی تھی میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح بیچاری روز کیک بیک کر لیتی ہے اور وہ بھی فاتح کی فیوریٹ کیک ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں ارے میں تو کھا نہیں سکتی ان میں جو نقش ہوتے ہیں ان سے مجھے الرجی ہے کبھی گاجر کا کیک بھیجے تو میں کھا لیتی ہوں دو خواتین نے معنی خیز خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وان فاتح کی بیوی کو جو معصومیت سے بتائی جا رہی تھی پھر ان میں سے ایک بولی ہر روز کیک بنانے میں کسی عورت کی بہت محنت لگتی ہے اسرا اس کی تو محنت لگتی ہے مگر فاتح کو تو کیلریز لگتی ہے نا میں اتنا کہتی ہوں ہر روز نہ کھایا کرو ویٹ گین کر لو گے مگر آپ کے چیئرمین صاحب سنتے ہی نہیں وہ گردن کے نیکلس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سادگی سے بتا رہی تھی ڈائننگ ہال میں اس بات پہ ایک مصنوعی کہکا گونجا ملازم اب دو طرح کی سویٹ سرو کر رہے تھے اور اوپر لگے کانچ کے روشن فانوس خاموشی سے اس طویل میز پہ بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے دوسرا دن اس صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو اس کا موڈ آف لگتا تھا اسرا دائیں ہاتھ کی کرسی پہ پہلے سے بیٹھی نظر آتی تھی سوٹ ٹائی کفلنگس پہنے وہ آفس کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا مگر چہرہ سنجیدہ رات تم دیر سے گھر آئے اسرا ہلکی سی شال کندھوں پہ لپیٹے بیٹھی مگ سے گھون بھرتے اسے دیکھ رہی تھی اس نے محض کیا اسرا نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تالیا کا آج پھر کیک آیا ہے لے آؤں فاتح نے چونک کے چہرہ اٹھایا پھر تعجب سے اسے دیکھا وہ ان کی تحویل میں ہے وہ کیک کیسے بھیج سکتی ہے یہ کب کہا کہ اس نے بھیجا ہے میں نے کوریئر والے سے پوچھا تھا اس نے کہا کہ ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہے کسی بیکری سے ہر روز تمہاری پسند کے کیک آئیں گے شاید اسے لگتا ہے تمہیں ڈائبٹیز کی ضرورت ہے اور مسکرا کے گھوم بھرنے لگی تم کھا لینا وہ بیزاری سے واپس اخبار پڑھنے لگا اسے ایک دفعہ پھر سے تالیا پہ غصہ آنے لگا میں کیسے کھا سکتی ہوں کون سا میرے لیے بھیجا ہے اسرا تم اس کو پسند کرتی ہو یا ناپسند تم ایک دفعہ اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے وہ جھنجھلا کے اخبار نیچے کر کے بولا تو اسرا اسی طرح مسکرا تم اس کو پسند کرتے ہو یہی بہت ہے اور کیک میں نرس ہے میں نہیں کھا میں اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میری چیف آف اسٹاف ہے میری کولیگ ہے وہ ایک دم برہمی سے بولا تو اسرا نے اسی سکون سے اسے دیکھا اس میں اتنا گلٹی ہونے والی کیا بات ہے میں گلٹی نہیں ہوں اسرا فاتح نے گہری سانس لی اور کندھے اچکائے تو اسرا محمود کی مسکراہٹ پھیکی پڑی کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میں گلٹی ہوتا مگر تالیہ تالیہ سے اپنا تعلق مجھے بہت عزیز ہے اس لیے اس کے بارے میں تن سے بات نہ کیا کرو اس کا انداز حتمی تھا پھر وہ اخبار رکھ کے اٹھ گیا وہ اس پل گویا انگاروں پہ لوٹ گئی بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تو پکار اٹھی ناشتہ نہیں کرو گے وہ کیک کار میں بھجوا دینا وہی کافی ہے میرے لیے ترخی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا آگے بڑھ گیا اسرا کی آنکھیں شدت سے گلابی پڑنے لگی مگر اس کو پلان کے مطابق چلنا تھا فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تھے اس نے آج میں کچھ نہ ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک بہت اچھا سلو بوائز اس کی چند ہلکی مقداریں بے ضرر تھیں لیکن اگر روز تھوڑا تھوڑا کھایا جائے تو چند ہفتوں میں وہ انسان کو آہستہ آہستہ گھول کے مار دیتا تھا وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تھے لازمی ایڈم اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا جب اس کا فون زور زور سے بچنے لگا اس نے موبائل نکال کے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا جب سے وہ سلیبریٹی بنا تھا یہ کالز اور پیغامات کا تانتا اسے بھکلائے دیتا تھا شروع شروع میں وہ کوشش کرتا کہ ہر ایک کو اچھے سے جواب دے مگر فینس کی توقعات بڑھتی جا رہی تھی وہ اب سرے سے جواب ہی نہیں دیتا تھا تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو یہ نمبر بھی اس نے اسپام لسٹ میں ڈال دینا تھا اگر وہ اس پہ لگی واٹس ایپ کی ڈی پی نہ دیکھ لیتا ڈی پی میں موجود شخص کو وہ پہچانتا تھا فہمی بن سلام وہ چونک گیا پھر جلدی سے اعتراف میں بیٹھے پروڈیوسر اور سے معذرت کی اور اٹھ کے باہر آ گیا کال تب تک کٹ چکی تھی ایڈم نے سڑک پہ آتے ہی فوراً کال بیک کی کیا حال ہے مسٹر سیلبریٹی میری فائلز چوری کر کے تم ماشاءاللہ رائٹر بن چکے ہو تنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا سڑک کنارے کھڑا ایڈم کھنکارا اسے احساس تھا کہ کالز ریکارڈ ہو سکتی وہ فائلز آپ نے خود دی تھیں اور یہی بات میرے ماں باپ کے سامنے کہہ سکتے ہو ایڈم لمحے بھر کو سن رہ گیا جی جانتے ہو میں نے ابھی تک پولیس میں تمہاری رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا کیونکہ جب ہانگ کانگ پیپرز منظر عام پہ آئے تو مجھے معلوم تھا ہماری لا فرم بند ہو جائے گی ہمارے قریباً تمام بڑے کلائنٹس ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور فرم دوالیہ ہو چکی ہے مجھے اب نئی نوکری ڈھونڈی ہے میرا اور میرے ماں باپ کا یہی جھگڑا تھا کہ میں اس حرام نوکری کو چھوڑ کیا تم میرے ماں باپ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا وسل بلوئر میں تھا یوں میں ہیرو بن جاؤں گا اور وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور میں ایسا کیوں کروں گا کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس ہماری فرم کے تمام کلائنٹس کے نام نہیں ہیں میرے پاس ہیں تم نے اپنے انٹرویو میں میرے بار بار اپنے وسل بلوئر کے ناراض ماں باپ کا ذکر کر کے مجھے پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے ایڈم میں تمہارے اشارے سمجھتا ہوں ایڈم خاموش رہ گیا وہ یہی چاہتا تھا مگر میں تمہیں دوری نگارہ ملاؤ کا دوسرا پارٹ لکھنے کے لیے مواد اور ضروری کاغذات سب فراہم کر دوں گا تم صرف میرے ماں باپ کو یہ یقین دلا دو کہ میں ہی اس کہانی کا انسنگ ہیرو ہوں اور اس کے بعد تم کیا کرو گے وہ بات کرتے ہوئے سڑک کنارے واک کرنے لگا میں دوبارہ کسی ایسی ہی لا فرم میں جاب کر لوں گا کلائڈن لی بدنام تھی نئی فرم ملیشیا میں ڈھونڈ لوں گا جو بدنام نہ ہو میرے ماں باپ کو علم نہیں ہوگا کہ میں اب بھی حرام کما رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں اپنی روش پہ شرمندہ ہوں یا اسے بدل رہا ہوں میں صرف اپنے ماں باپ کو منانا چاہتا ہوں بولو منظور ہے اس کا انداز بڑا کیلکولیٹر تھا خیر تم اپنی زندگی میں جو بھی کرو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے مجھے یہ ڈیل منظور ہے امید ہے اپنے والد کے ساتھ رہ کے تم حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے البتہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ٹھہر کے بولا تم نے کبھی میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی کیونکہ تم نے میرا جو فون چرایا تھا اس میں میرے بینک اکاؤنٹ کا لاگ ان ڈیٹا بھی تھا اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا بھی تم تھوڑی سی محنت سے وہ حاصل کر سکتے تھے مگر تم نے اس کو چھیڑا تک نہیں میں ایماندار باپ کا بیٹا ہوں کسی ایماندار شخص کو گرفتار نہیں کروانا چاہتا اب دیکھو میری انویسٹمنٹ کام کر گئی نا پھر آ رہے ہو کل ملا کا میرے گھر دیکھو اگر تم نے مجھے وہاں بلا کے پٹوانا ہے تو میں بتا دوں میں پولیس اور اپنے وکلا کو فاصلے پہ کھڑا رکھوں گا وہ محتاط سا کہہ رہا تھا یہ فہمی بن سلام انتہائی یونیک آدمی تھا دیکھو میں حرام کمانے والا وکیل ضرور ہوں اور کورٹ میں میں نے بہت جھوٹ بولنے ہیں مگر میں تمہاری طرح ڈرامہ کوئی نہیں ہوں دیگر نام چاہیے تو آ جانا کر اور فون بند ہو گیا ایڈم نے گہری سانس لے کر موبائل کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کے ٹھنڈی سی چھایا لیے آسمان کو کیل چھوڑ کے جانے کا مطلب تھا چیتالیا کو نہ ڈھونڈنا مگر وہ تالیا کو ڈھونڈ بھی کیسے سکتا تھا تالیا کے لیے فاتح بہت تھا اور ایڈم کے لیے اس کی کتابیں کتابیں پڑھنا کتابیں لکھنا ایک ٹائم لیس شوق تھا اور کسی ٹائم لیس چیز کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ ٹائم لیس شے دل کو یوں نہیں دکھاتی جیسے انسان دکھاتے ہیں اسے ابھی اسی وقت کے لیے نکلنا تھا لازمی تیسری رات حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا آج کسی نے پورچ کی بتی بھی نہیں روشن کی مالک نہ ہو تو گھر یوں ہی ویران ہو جاتا ہے وہ سارا دن تالیا پہ غصہ رہا تھا اور رات کو ڈرائیور کو بھیج کے اس نے خود سٹیرنگ سنبھالا تو کار خود بخود انہی شناسہ رستوں کی طرف مڑ گئی فاتح نے ہاتھ سے چھوٹے گیٹ کا کنڈا کھولا اور اندھیر پورچ میں قدم رکھا تالیا کی کار وہیں کھڑی تھی اور اس پہ کور چڑھا تھا تالیا واپس نہیں آئی تھی آواز پہ وہ چونکا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا اندھیر لان میں جھولے پہ داتن بیٹھی تھی میں اس کو ڈھونڈ لوں گا وہ اسی مضبوطی سے کہتے ہوئے چھوٹے قدم اٹھاتا لان میں آ گیا داتن کے سامنے لان میں جگہ جگہ سنگی اسٹول رکھے تھے فاتح کرسی کے بجائے ایک اسٹول پہ بیٹھ گیا اور اندھیرے میں غور سے اسے دیکھا وہ داس نظر آتی تھی آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں تالیا کو سات سال سے وہ دور اندھیرے میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی وہ کون ومن کیوں بنی اس نے دھیرے سے اگلا سوال کیا کیونکہ اس اس کے کے ساتھ شوہر نے دھوکہ کیا تھا بلکہ ہر ایک نے پھر وہ بولتی گئی یتیم خانے سے شروع ہو کے اٹھائیس سالوں کی ساری کہانی چند منٹوں میں سناتی گئی یہ کہانی پھر ایک فکرے پہ ختم ہوئی وہ اس زندگی کو چھوڑنا چاہتی تھی ہر جرم کو سیکنڈ لاسٹ سمجھ کے کرتی تھی لیکن پھر اسے آپ ملے اور داتے نے نظروں کا رخ موڑ کے اندھیرے میں سنگی اسٹول پہ بیٹھے مرد کو دیکھا جو توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر تالیا کی زندگی میں ملاقہ کی وہ رات آئی جو آپ بھول چکے ہیں اس رات کیا ہوا تھا وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا یہی سوال آپ نے حالم سے پوچھا تھا آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں وان فاتح ہم لوگ کیوں آپ کے حصے کی جد و جہد کریں اس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا ہے یہ کہہ کے اس نے موبائل آن کیا تو اندھیر لان میں بیٹھی داتن کے چہرے پہ اسکرین کی نیلی روشنی پڑنے لگی اس رات آپ کی اسپورٹس واچ کا جی پی ایس ڈیٹا ہم نے ٹریک کیا تھا آپ جہاں جہاں گئے تھے وہ سارا ڈیٹا میں آپ کو بھیج رہی ہوں فاتح کو جیب میں موجود موبائل کی تھر تھڑاہٹ محسوس ہوئی مگر وہ اسی طرح داتن کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھے گیا ایسا کیا ہے جو آپ کو معلوم ہے مگر مجھے نہیں میں آپ کو جواب دے چکی پر بھی عورت اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا داتے نے چابیوں کا ایک گچھا اس کی طرف بڑھایا یہ تالیہ کے گھر کی تمام چابیاں ہیں میں جا رہی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ یہاں آتے رہیں گے آپ اس کا انتظار نہیں کریں گی کیا ایڈم آج ملاقہ جا رہا ہے میں اپنے بیٹوں کے پاس جا رہی ہوں آپ کو بھی تالیہ کو تلاش نہیں کرنا چاہیے فاتح نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے چابی لی مگر کیوں وہ ہماری دوست ہے اس کو تلاش کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے داتن سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی اس سوال کا جواب میں آپ کو دے چکی ہوں فاتح صاحب اور آگے بڑھ گئی وہ چابی ہاتھ میں لی اسے جاتے دیکھنے لگی پھر ایک دم پکارا تالیا لوگوں سے میرے اور اپنے تالوں کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہے اس نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ میری وہ رک گیا خفکی سے زیادہ الجھن ہے تاطن گیٹ کے قریب رکی اور مڑ کے اسے دیکھا وہ سچ کہہ رہی ہے وہی سچ جو اسے آپ نے بولنا سکھایا تھا اندھیر میں وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا وہ چلی گئی تو وان فاتح اندر آ گیا کھڑکیوں کے پردے بند کیے اور کچن کی بتیاں جلا دیں کچھ دیر بعد وہ ایک گرم چائے کی مگ سے گھوم بھرتا کاؤنٹر کے اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا سامنے نوٹ پیڈ رکھا تھا اور ہاتھ میں قلم یہ تالیا کے آرگنائزڈ کچن کی ٹوکری سے اس نے اٹھایا تھا جہاں ڈائریز حساب کتاب کے کاغذ خالی نوٹ پیڈ اور خط کے رنگ دار لفافے رکھے تھے جو تحفے میں پیسے دینے کے کام آتے ہیں وہ کافی دیر بیٹھ کے سوچتا رہا اور پھر لکھنا شروع کیا ڈیئر تالیا میں دو دن تمہارے لیے پریشان رہا آج میں تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے پروسیکیوٹر کو میرے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو ناقابل برداشت میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تمہاری فکر نہیں کروں گا مگر میں دوستوں پہ گیو اپ کرنے والوں میں سے نہیں میں یہاں آیا تھا تاکہ تمہارے دوستوں کے ساتھ تمہیں تلاش کرنے کی اسٹریٹجی بنا مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے دونوں دوست تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تمہیں نہیں ڈھونڈنا چاہتے مجھے پہلے یہ بات اچھی نہیں لگی مگر اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں نہیں ڈھونڈنا چاہتے کیونکہ اکثر انسان یہی غلطی کرتے ہیں جب وہ اپنے کسی پیارے کو کھوتے ہیں تو اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی یاد میں سوگوار رہتے ہیں مگر تم نے اپنے دوستوں کو جو چیز سکھائی ہے وہ وان فاتح کو بھی سیکھنی چاہیے جب ہم کسی اپنے کو کھوتے ہیں تو تکلیف کے اس لمحے میں ہمیں صرف ایک شخص کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی اپنے آپ کو ایڈم علاقہ چلا گیا ہے اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اور شاید خود کو مضبوط بنانے داتن اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکے اور اپنے اندر سے اس مثبت انسان کو باہر نکال سکے جو اسے تالیہ نے بننا سکھایا تھا اور رہا میں تو مجھے بھی اب تالیہ کو نہیں ڈھونڈنا مجھے اپنے آپ کو اور اس کھوئی رات کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ ہم تینوں جب خود کو ڈھونڈ لیں گے تو ہم تالیہ کو بھی تلاش کر لیں گے ہم سب کو اس وقت تالیہ کے بغیر اپنے اصل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے شاید تم بھی یہی چاہتی تھی اسی لیے تم نے مجھے وہ مجسمہ توڑنے کے لیے کہا تھا میں اپنے آئیڈیل کا مجسمہ توڑنے کے لیے تیار ہوں وان فاتح چائے کا مگ ختم ہو چکا تھا اس نے بے پرواہی سے مگ وہیں دھرا اور وہ کاغذ طے کر کے ایک لفافے میں ڈالا کبھی تو وہ واپس آئے گی اور اس کو پڑھے گی ایک دم سے وہ بہتر محسوس کرنے لگا تھا تیسرا دن اس صبح بی این کے دفتر کی لابی میں معمول کے مطابق کام جاری و ساری تھے یہ بلائی فلور تھا اور یہاں پاور آفس تھے اور عام ورکرس کا داخلہ نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے قیمتی فرنیچر سے آراستہ لابی اس وقت خاموش پڑی تھی جب حشام جرجیز لفٹ سے نکلا اسے وان فاتح کے آفس میں آنے کا پیغام ملا تھا اور وہ ساری مصروفیات ترک کر کے سیدھا یہاں آ گیا تھا وہ دراز اٹھی گردن اور اکھڑ انداز والا آدمی تھا جو لابی میں موجود ریسیپشنسٹ کے سلام کا جواب دینے کے بجائے تنے ابروں کے ساتھ سیدھ میں آگے بڑھتا گیا صبا کی ریاست میں اس کی عمارت اور طاقت کی قصے زبان زد عام تھے لابی سے فاتح کے آفس تک رستے میں جس ورکر نے ڈیسک سے سر اٹھا کے اسے دیکھا اس کی نظروں میں مروبیت اور ناپسندیدگی دونوں تھی خشام نے دستک دے کے چیئرمین کے آفس کا دروازہ کھولا اور کھنکار کے اندر داخل ہوا السلام سلام لبوں میں رہ گیا وہ ایک دم ٹھٹک کے رکا پھر اگلے ہی پل چہرے پہ خوشگوار تاثرات سے جا لیا مسز اسرا آپ میں سمجھا مجھے وان فاتح نے بلایا ہے چیئرمین کی سیٹ پہ اسرا محمود براجمان تھے سر پہ اسٹول لیے کانوں میں دمکتے موتی پہنے وہ بنی سمری سی عورت مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے آج ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے وہ ملاقہ چلا گیا او خیریت حشام نے تشویش سے کہتے ہوئے کرسی کھینچی اسرا نے مسکرا کے کندھے چکا وہ اتنے دنوں سے لگاتار کام کر رہا تھا چھٹی اس کا حق ہے ملاقہ میں اس کے باپ کا گھر ہے جہاں جا کے وہ بہتر محسوس کرتا ہے اور انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں آپ کو آفس کی ذمہ داری دے دی ہر شام نے غور سے اسے دیکھا ارے نہیں میں تو چند چیزیں لینے آئی تھی پھر سوچا آپ سے ملاقات کر لوں کیونکہ مٹھیاں بھام پھنسا کے آگے کو جھکی اور مسکرا کے اسے دیکھا اس کی خالی کرسی دیکھ کے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے ہر شام مثلاً کیا وہ پوری توجہ سے میز کے پار بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میرا خیال ہے ہمیں پارٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے وان فاتح ہے نا اس کام کے لیے اس نے احتیاط سے کہا اور اگر وان فاتح کی کرسی خالی ہو جائے تو پھر پارٹی کا کیا ہوگا آفس میں سناٹا چھا گیا ہر شام دھیرے سے آگے کو ہوا اور تشویش سے اسرا کو دیکھا فاتح صاحب کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا کوئی ہارٹ وغیرہ کا پرابلم تو نہیں ہے پارٹی چیئرمین کو پرابلم نہ ہو تو بھی لوگ کروا سکتے ہیں پرابلم مجھے ڈر ہے کہ کوئی فان فاتح کو ان کی کرسی سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے کیا ان کی جان کو خطرہ ہے جب وہ بغیر سیکیورٹی لیے باہر نکل جایا کرے گا تو خطرہ نہیں ہوگا کیا وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی ہر شام نے پہلو بدلا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیے ہر شام اگر کوئی قریبی شخص فاتح کو مارنے کی کوشش کرے گا تو صرف اس صورت میں کہ وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہوگا اگر ہم اس امکان کو ہی ختم کر دیں تو کسی کو فاتح کو مار کے کچھ نہیں ملے گا اگر خدا نخواستہ وان فاتح کو کچھ ہوا بھی تو ان کی جگہ آنے والا نیا چیئرمین پارٹی الیکشن سے ہی منتخب ہوگا آپ بھول رہے ہیں کہ فاتح نے نائب چیئرمین ابھی تک نامزد نہیں کیا نائب چیئرمین کا رواج اب ہٹ گیا ہے مسز اسرا مگر یہ پارٹی کے قانون میں شامل ہے اور چیئرمین کے ایک دستخط سے نائب کا عہدہ پر کیا جا سکتا ہے حشام سوچ میں پڑ گیا اسرا کے غیر متوقع سوالات اس کو الجھا رہے تھے پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں اشر اشر نہیں لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے نو no افینس مگر نائٹ چیئرمین صرف وہی شخص بن سکتا ہے جس پہ وان فاتح اعتماد کا اظہار کریں گاڈ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم وان فاتح کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس نے جھرجھری دی اسی امکان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فاتح سے نائب کا عہدہ پر کروانا ہوگا ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو اور کبھی فاتح کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے یوں وان فاتح اپنے قریبی دوستوں کی شرط سے محفوظ ہو جائے گا آپ کے خیال میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے اسرا محمود مسکرائی اور محدود نظروں سے دیکھا نائب چیئرمین اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو چیئرمین کے آفس کی ایک کال پہ ساری مصروفیات چھوڑ کے بھاگا چلا حشام جرجیش چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا وہ بس اسرا کو دیکھتا رہا اس کا ذہن تیزی سے سارے حساب کتاب کرنے لگا اور پھر بلاخر وہ مسکرا دیا ملاکا کا شہر اپنی تمام رانائیوں رونقوں اور خوشبوؤں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کے گیا سن باؤ کے گھر کے سامنے بازار میں رونق لگی تھی فاتح کو ہمیشہ یہاں آ کے اچھا محسوس ہوتا تھا عام لوگوں کے درمیان ان کی عام باتوں اور عام مسئلوں کو سننا کیل کی مصروفیات پارلیمنٹ کے ایوانوں اور بی این کے آفس کی سازشوں بھری زندگی سے دور یہ شہر قدیم زمانوں کا فصول لیے ہوئے تھا اس نے کار گلی میں روکی اور باہر نکلا جینس کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے وہ ایک لمبی چھٹی کے موڈ میں لگتا تھا صرف حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی تو ٹھٹک گیا دروازہ پہلے سے کھلا تھا پہلا خیال اسے تالیاں آیا صرف اس کے پاس چابی ہوتی تھی کیونکہ یہ گھر اس نے کرائے پہ لے رکھا فاتح تیزی سے اندر آیا راہداری سے گزر کے کمروں میں جھانکتا وہ برامدے میں آیا تو قدم زنجیر ہوئے سامنے میز کے ساتھ ایڈم کھڑا اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں ایک بیگ میں ڈال رہا تھا آہار پہ وہ بھی پلٹا تو فاتح کو ادھر دیکھ کے ساکت رہ گیا آپ یہاں یہ میرا گھر ہے ایڈم تم یہاں کیا کر رہے ہو وان فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے البتہ ضبط سے بولا چیتالیہ نے مجھے اس کی چابی دے رکھی اس نے چابیوں کا گچھا سادگی سے میز پہ ڈال دیا میں نے بنگا رایا ملاؤ اسی گھر میں لکھی تھی اور یہیں سے ان فائلس کا راز ڈھونڈا تھا اور دوری نگارا ملاؤ اس نے دسی کی تو ایڈم ٹھٹکا پھر ماتھے کو چھوا جی وہی میرا مطلب تھا گڑبڑا کے بولا میں ابھی آیا تھا اپنا سامان اٹھانے جو آخری دفعہ ادھر رہ گیا تھا میں جا ہی رہا تھا نظریں جھکا کے وہ جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں ڈال فاتح پہلوں پہ ہاتھ رکھے کھڑا اس نوجوان کو چند لمحے دیکھتا رہا برآمدے میں آتی دھوپ اس کے وجود کو منور کیے ہوئے تھے یہ لڑکا اس باڈی مین سے مختلف تھا جو اس کے پاس گیارہ دن کام کرنے کے لیے آیا تھا ایڈم نے بیگ کی زب بند کی اور چہرہ اٹھایا تو فاتح اسے ہی دیکھ رہا تھا تالیہ کا کچھ پتہ چلا سر وہ آ جائے گی اس نے مختصراً کہا اور پھر صحن کی طرف بڑھ گیا سہن کے وسط میں کھڑے وہ گردن اٹھا کے وانگلی کے اس مجسمے کو دیکھنے لگا جب تالیا یہاں آتی تھی تو کیا اس نے کبھی اس مجسمے کے بارے میں کچھ کہا تھا ایڈم نے چونک کے فاتح کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے جدید ملاقہ میں دونوں کی بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی کچھ خاص نہیں فاتح ایڑیوں پہ گھما اور غور سے کیا تالیہ نے کبھی کوئی مجسمہ بنایا تھا اس سے ملتا جلتا اس کے دل میں تالیہ مراد کے کہے الفاظ کسی پھانس کی طرح چبھے ایڈم نے نظریں اٹھا کے پہلے مجسمے کو دیکھا اور پھر فاتح کو محتاط لہجے میں بولا مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے اس نے وانگلی کا کوئی اور مجسمہ بنایا ہو جو یہیں کہیں ہو پھر دیکھا کہ ایڈم بس اسے دیکھے جا رہا ہے تو ہاتھ سے اشارہ یعنی یہ آدمی وانگلی تھا اپنے وقت کا ایک عظیم چینی سفیر غلام ہونے کے باوجود اس نے ملاقہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی اور شہزادی تاشا نے ایڈم بن محمد کے لیے مزید اداکاری کرنا ممکن نہ تھا اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا وانگلی کوئی ہیرو نہیں تھا سر وانگلی شاہد چین کا وفادار تھا اور اس نے ملاقہ کو قرضوں کی بیڑیوں میں جکر دیا تھا اس نے ملاقہ کے غلاموں کو آزاد کروایا تھا نہ اس نے وہ جرت مندانہ باتیں کہی تھی جو بنگا رایا ملایوں میں اس کے نام سے منسوب ہیں تاریخ کی کتابیں سچ نہیں کہتی وہ تلخی سے بولتا گیا اور پھر ایک دم چپ ہوا فاتح ابرو بھینچ کے اسے دیکھ رہا تھا اور سن باؤ کے بارے میں کس مورخ نے یہ سب لکھا ہے جو تم کہہ رہے ہو ایڈم نے لب بھینچ لیے وہ وانگلی کے ایک فین سے بحث نہیں کر سکتا تھا سوری سر مجھے نہیں معلوم چیتالیہ نے کون سا مجسمہ بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے مڑ کے اپنا بیگ اٹھانے لگا اتنی مشکل سے وہ کام پہ توجہ مرکوز کر کے تالیہ اور فاتح کی کہانی سے نکل کے ملاقہ آیا تھا اور یہاں پھر وہی سب اس کا منتظر تھا اس نے کہا کہ اس نے یہ مجسمہ توڑنے کے لیے بنایا ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اس مجسمے کو توڑوں وہ الجھن بھری خبکی سے اونچا بڑھ بڑا یہ مجسمہ میری پیدائش سے پہلے کا یہاں سے موجود ہے یہ تاریخی ورثہ ہے ایڈم بن محمد کرنٹ کھا کے مڑا اور سہن میں کھڑے آدمی کو بے یقینی سے دیکھا یہ مجسمہ چیتالیہ نے توڑنے کے لیے بنایا تھا وہ بالکل ساکت کھڑا تھا ذہن میں قدیم ملاقہ کی داستان ایک فلم کی طرح چلنے لگی شہزادی تاشا کو وانگی سے ذرا دلچسپی نہ تھی اتنے ماہ بعد ایڈم نے سوچا تو ذہن کے جالے صاف ہونے لگے وہ اور تالیہ ادھر تب آتے تھے جب فاتح وہاں موجود نہیں ہوتا تھا وہ اس مجسمے کے بہانے کسی سے ملنے نہیں آتی تھی وہ اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ اس نے یہ مجسمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ نیچے جو خزانہ وہ چھپائیں اس کے اوپر ایک نشانی ہو مگر تالیا کے پلان تالیا کی مرضی اس نے مجسمہ کسی اور شے کے لیے بنایا تھا آپ اس کو توڑ دیں وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا یہ مجسمہ چیتالیہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے فاتح چند لمحے کھڑا خبکی سے اس مجسمے کو دیکھتا رہا پھر نفی میں سر ہلایا مگر اس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اتنا اہم ہو جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑی برآمدہ خالی پڑا تھا ایڈم بن محمد جا چکا تھا اپنی تلاش کے سفر پہ تالیا کے بغیر رہنا سیکھنے کے لیے اب وہ سن باؤ کی قدیم سہن میں تنہا کھڑا کنواں کونے کا درخت اور وہ مجسمہ خود اس سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ مٹی اور گارے کا بت تالیا سے زیادہ قیمتی تھا کیا کوئی شے فاتح کے لیے تالیا مراد سے زیادہ قیمتی ہو سکتی تھی چوتھی رات مغرب ڈھل چکی تھی تن باؤ کے سہن میں تیز روشنیاں جلی تھیں اور چند یونیفارم میں ملبوس پر کر مجسمے کے ملبے پہ کھڑے تھے مجسمہ زمین بوس ہو پڑا تھا اور ورکر اس پیشہ ورانہ مہارت سے اس کے پتھروں کو الگ الگ کر کے توڑے جا رہے تھے وان فاتح برآمدے کی آرام کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا وہ لوگ کافی دیر سے لگے تھے مگر ابھی تک مجسمے میں سے کچھ نہ ملا تھا ایک ورکر نے اسے بتایا تھا کہ صحن کا ایک بڑا حصہ یوں لگتا ہے جس سے زیادہ تعمیر کیا گیا تھا وہ سن کے خاموش ہو گیا نہ جانے تالیا اس کے گھر کے ساتھ کون سے تجربات کرتی رہی تھی البتہ اسے تالیا پہ غصہ نہیں آیا اسے تالیہ کے چھوڑے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے تھے بلا آخر اسے ایک ورکر کی آواز آئی سر یہ دیکھیں وان فاتح کا دل زور سے دھکا وہ تیزی سے سہن کی طرف لپکا فلیش لائٹس اور پولز کی روشنی میں سہن کے وسط میں چپنا چور مجسمہ بکھرا نظر آ رہا تمام ورکرز ایک ٹکڑے کے اوپر اکٹھے ہو چکے تھے ایک آدمی زمین پہ بیٹھا مجسمے کے سینے کے حصے کے ٹکڑوں سے کچھ نکال رہا تھا فاتح ہجوم کو ہٹاتا آگے آیا تو انہوں نے اس کو رستہ دے دیا سینے کے حصے کو توڑنے پہ اندر سے ایک چھوٹا سا لوہے کا صندوق نکلا تھا جس کو جگہ جگہ سے زنگ لگا تھا اس کو ایک تالی سے مقفل کیا گیا تھا ورکرز نے اسے زمین پہ رکھا تو فاتح نے بنا انتظار کیے ایک کلہاڑا اٹھایا اور زور سے تالے پہ زرد لگائی تالا گرل سڑ چکا تھا ایک ہی وار میں ٹوٹ گیا وہ چھوٹے صندوق کو اٹھا کے برامدے تک آیا روشنی میں اس لوہے کے اوپر بنے نقش و نگار واضح دکھائی دیتے تھے جن میں زنگ لگا تھا پاتے کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا جوش سے زیادہ پریشانی تھی اس نے صندوق میز پہ رکھا اور کنڈا کھول کے ڈھکن اٹھایا ورکرز اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑے ہوئے اندر ایک چھوٹا سا بلاک رکھا تھا زرد بھورا سا بلاک اس نے وہ بلاک نکال کے اوپر اٹھا کے غور سے دیکھا فاتح کے ابرو تعجب میں اٹھے وہ غالباً سونے کا بنا تھا وقت نے سونے کی چمک ماند کر دی تھی اس بلاک کی دیواریں سادہ تھیں ان پہ کچھ لکھا ہوا نہ تھا اس نے اسے ہلکا ہلایا تو محسوس ہوا کہ بلاک کے اندر کچھ کھڑکا تھا وہ بلاک اتنا بڑا تھا کہ فاتح اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا سکتا کچھ ہلکا پھلکا اندر کھڑکتا تھا جیسے کچھ ڈالنے کے بعد سونے کو پگلا کے بند کر دیا گیا سونا وہ دھات تھی جو آسانی سے تباہ نہیں ہوتی اس صندوق اور سونے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ عرصے سے اس مجسمے میں بند ہے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے سہن میں بکھرے ملبے کو دیکھا تالیا کو کیسے معلوم تھا کہ اس مجسمے میں کچھ تھا یہ سوال اسے ایک بھولی ہوئی رات سے بڑا معمہ بن چکا تھا رات کو جب سب وہاں سے چلے گئے اور سہن صاف ہو گیا تو وہ برآمدے کی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا کوہنیا میز پہ رکھے اس نوٹ پیڈ پہ لکھے جا رہا تھا دیر تالیہ میں نے تمہاری تلاش کا ارادہ ترک کر دیا ہے میں اپنے تلاش کی سفر پہ نکل کھڑا ہوں تمہاری دوست نے مجھے کہا کہ سچ بولنا میں نے تمہیں سکھایا ایڈم نے بھی بہت سی باتوں کو مجھ سے منسوخ کیا ہے مگر سارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں اکثر ان اسباق کو خود بھول جاتے ہیں مجھے لگتا ہے بی این کا صدر بننے کے بعد میں اس فاتح رام دل کی سے دور نکل گیا ہوں جس کو تم جانتی ہو ملاقہ آنے کے بعد پترا جایا کہ وہ سیاست جھوٹ اور مسالتی فیصلوں کی دنیا عجیب سی لگنے لگی ہے میں ملاقہ کے بازاروں میں عام لوگوں کے درمیان چلتا ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے سیلفی کے لیے دوڑے آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں مگر میں آگے بڑھتا ہوں تو وہ سرگوشیوں میں کہتے ہیں کہ وان فاتح نے حشام جرجیف جیسے لوگوں سے ہاتھ ملا کے وہی کیا جو پہلے والے کرتے آئے ہیں مجھے لگتا تھا میرے اور پہلے والوں میں فرق اب بھی یہی لگتا ہے مگر وہ فرق کیسے نظر آئے گا مجھے اپنی تلاش کے اس سفر میں اس فرق کو ڈھونڈنا ہے آج اپنے جوابات کی تلاش میں میں نے اپنے آئیڈیل وانگلی کا مجسمہ توڑ دیا ہے وہ تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جانے والا ہے ملاقہ آنے کے بعد اور یہاں بکھری تاریخ دیکھنے کے بعد میں یہی سوچنے لگا ہوں کہ مجھے تاریخ کیسے یاد رکھے گی تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی میری خواہش تھی کہ آج بھی تم میرے ساتھ ہوتی وان فاتح چوتھا دن سن باؤ کے برامدے میں آج ماحول مختلف لگ رہا تھا بڑی میز وسط میں کھینچ رکھی تھی اور وہاں طرح طرح کے اوزار اور آلات پڑے دکھائی دے رہے تھے ایک آدمی داستانے پہنے آنکھوں پہ حفاظتی چشمہ چڑھائے ایک مشین کے نوکیلے حصے سے اس تلائی بلاک کو کاٹ رہا تھا مشین کی آواز کانوں کو سخت ناگوار گزر رہی تھی فاتح بہت صبر سے اس آدمی کے عقب میں سینے پہ بازو لپیٹے منتظر کھڑا تھا بلاخر اس نے مشین بند کی اور چشمہ اتارا پھر احتیاط سے بلاک کے اوپر والا ٹکڑا اٹھایا فاتح تیزی سے آگے آیا ڈبے کے اندر رکھی چیز واضح دکھائی دے رہی تھی سنہری کتاب اس آدمی نے وہ کتاب نکالی اور اسے احتیاط سے میز پہ رکھا چند منٹ تک وہ اس کا جائزہ لیتا اور اسے صاف کرتا رہا اس کو مختلف پرزرویٹوس کی مدد سے محفوظ کیا گیا تھا تاکہ صدیوں بعد بھی صحیح حالت میں رہے میرا اندازہ ہے کہ یہ ڈرائی بون سینٹ ہوگی جس کے ساتھ قدیم مصر میں لاشوں کو حنود کیا جاتا تھا اس نے اپنا داستانے والا ہاتھ کتاب کے سرور پہ پھیرا تو سونے کا ورک مدھم سا دمکنے لگا اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا بنگا رایا ملایو نسخہ اول از آدم بن محمد واؤ کیا یہ بنگا رایا ملاو کا پہلا قدیم نسخہ ہو سکتا ہے فاتح صاحب اس نے پرجوش انداز میں چہرہ اٹھایا تو فاتح کی سنجیدہ تاثرات دیکھ کے فوراً سر جھکا دیا مگر آپ بے فکر رہیں اس کتاب کی دریافت کی خبر کسی کو نہیں ہوگی فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا اور خود آگے آیا پھر اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا وہ کتاب جتنی قدیم تھی اتنی ہی خوبصورت بھی اس کے صفحات کاغذ یا کپڑے کے نہیں بلکہ تلائی تھے سونے کے پتلے پتلے ورک جن پہ الفاظ نقش کر کے لکھے گئے تھے وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹاتا گیا اور کتاب کھلتی چلی گئی وہ ابواب کے نام پڑھ رہا تھا یہ بنگا رایا ملائے ہوئی تھی اتنی دفعہ اسے پڑھ چکا تھا کہ ساری داستان ازبر تھی اس میں البتہ چند آخری ابواب نہیں تھے تالیہ اسے ایک پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ کیوں پڑھوانا چاہتی ہے اور اسے کیسے معلوم تھا کہ اس مجسمے کے اندر بنگا رایا ملایا کا پہلا نسخہ دفن تھا کیا اس نسخے میں کچھ ایسا تھا جو بعد میں لکھی اور چھپی جانے والی بنگا رایا میں موجود نہیں تھا وان فاتح تعجب سے صفات کو پلٹاتا جا رہا تھا وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ بنگا رایا کا وہ نسخہ تھا جو ایڈم بن محمد نے لکھا تھا شہزادی تاشا کی تبدیلیوں کے بغیر یہ بنگا رایا ملاو کا اصل نسخہ تھا اور اس میں قدیم ملاقہ کے غلاموں کا ہیرو وانگلی نہیں تھا یہ تاشا اور فاتح کی سچی داستان تھی اشر محمود کے قلعے کے سبزہ زار میں اس وقت ہلکی ہلکی فوار برس رہی تھی لان میں ہرن خوشی سے کلانچے بھرتے پھر رہے تھے لکڑی کے بنے بینچ پہ وہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے کاکا تم پریشان لگ رہی ہو اشر نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا اشر آفس کے لیے تیار لگتا تھا سوٹ ٹائی سے لے کر بوٹس تک ہر شے مکمل تھی البتہ اس کے برعکس اسرا سادہ کرتے پاجامے میں ملبوس کندھوں کے گرد شال لپیٹے اداسی سے دور بھاگتے ہرنوں کو دیکھ رہی تھی میں فاتح کے لیے پریشان ہوں وہ تو چھٹی پہ ملاقہ گئے ہوئے تھے اکیلے ہی گئے ہیں نا اشر کا ماتھا ٹھنکا ایسی بات نہیں ہے اسرا نے نظریں موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھا مجھے اس کی صحت کی طرف سے پریشانی ہے تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اشر نے یاد کرنے کی کوشش کی نہیں تو شاید ڈائٹ وغیرہ پہ ہوں مجھے لگتا ہے کوئی اس کو بیمار کر رہا ہے سلو پوائزن شاید مجھے نہیں معلوم مگر مجھے یہی خوف کھائے جا رہا ہے واٹ اشر بھون چکا رہ گیا مگ میز پہ رکھا اور آگے کو ہو کے اجنبے سے اسے دیکھا کاکا ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا مجھے عجیب عجیب سے وہم آتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس طرح سے انگلیاں مڑو رہی تھی بارش میں ایک دم تیزی آ گئی تو کھیلتے کودتے ہرن چونک کے اپنی جگہ پہ رک گئے وہ بی این کے صدر ہیں ظاہر ہے ان کو بہت سے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں ان کی سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے صوفیہ رحمان کے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں بجلی چمکی تو ہرنوں نے گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور یکا یک وہ چاروں طرف پناہ کے لیے بھاگے فاتح کو باہر والوں سے نہیں اپنوں سے خطرہ ہے اشر وہ تلخی سے بولی اس کو مار کے کسی کو کیا ملے گا سوچو دولت جائیداد تو اس کے پاس ہے نہیں بی این کی صدارت کی کرسی اشر نے چونک کے اسے دیکھا تمہارے خیال میں ان کو مار کے کوئی ان کی جگہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے مجھے ایک ہی شخص پہ شک ہے جو اس وقت پارٹی میں سب سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے وہ تشویش سے کہہ رہی تھی اور وہ ہے ہشام جرجیس پتا ہے کل میری سر راؤ سے ملاقات ہوئی تو وہ جس طرح آئندہ الیکشنز اور نائب چیئرمین کے خالی عہدے کی بات کر رہا تھا مجھے لگا اس کی کسی پلاننگ میں فاتح شامل نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں فاتح سے اس کی سفارش کروں کہ اس کو نائب بنا دیا جائے وہ پریشان لگ رہی تھی نائب چیئرمین وہ نائب بن کے پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اشر بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا وہ ایسا ہی آدمی ہے وہ واقعی یہ کر سکتا ہے مجھے کیوں اس بات کا خیال نہیں آیا اب آ گیا ہے تو اس کا سدے باپ کرو میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی ہر شام کا رستہ روکنے کے لیے ہمیں کسی اور کو نائب چیئرمین بنانا ہو اشر نے ٹھٹک کے اسے دیکھا آبنگے عہدہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو تم بتاؤ تم تیار ہو تم سے زیادہ کوئی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ فاتح اس کو اپنا نائب کہے اشر کے تاثرات بدلے وہ اس پیشکش پہ ایک دم ششدر رہ گیا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا آبنگ مجھے وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو تم لابنگ کرو بس اپنی تیاری شروع کرو لوگ باتیں کریں گے میں ان کا رشتہ دار ہوں نا میڈیا سر کھا لے گا یہ غیر جمہوری ہوگا ہرگز نہیں بہت سے جمہوری ممالک میں یہ ہوتا ہے اور فاتح کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا ایش وہ تشویش سے گہ رہی تھی اور اشر سر ہلا رہا تھا لان میں اب بارش تیزی سے برس رہی تھی پانچویں رات ملاقہ کے بازار میں اس رات ریسٹورانٹس اور دکانوں پہ معمول کی خرود و فروخت جاری تھی لوگ سڑک سے گزرتے اشیاء خریدتے کھاتے پیتے خوش گپیاں کرتے جا رہے تھے بازار کی روشنیاں اندھیرے میں بھی دن کا سما کیے ہوئے تھیں ایسے میں ایک کہوہ خانے کے اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ فاتح بیٹھا تھا ہلکی بڑی شیف اور ماتھے پہ بکھرے بال لیے وہ جھک کے نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھتا جا رہا تھا دائیں ہاتھ چائے کا آدھا خالی مگ رکھا تھا دوسری جانب سنہری اور آک والی قدیم کتاب رکھی تھی جس کے اندر رکھا بک مارک یہ بتا رہا تھا کہ اس کی قاری نے پہلے چند اباب پڑھ لیے تھے اس کے آس پاس لوگ میزوں پہ بیٹھے کھا پی رہے تھے کہہ کے لگا رہے تھے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا بڑی شیف اور رخ موڑے رکھے کے باعث کوئی اس کو پہچان نہیں سکا تھا فاتح کے کندھے کے اوپر سے جھانکو تو نوٹ پیڈ پہ لکھا خط واضح دکھائی دیتا تھا ڈیئر تالیہ میں نے آج پھر دولت کو فون کیا تھا ہر روز کی طرح اس نے آج بھی یقین دہانی کروائی کہ تم ٹھیک ہو اور جلد گھر واپس آ جاؤ گی تمہاری نیک نامی برقرار رہے اس لیے ہم میں سے کوئی اس مسئلے کو کسی سطح پہ نہیں اٹھا سکتا میں پہلی دفعہ صوفیہ رحمان پہ تمہاری خاطر یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کول نبھائے گی اور تمہیں محفوظ رستہ فراہم کر دے گی میں تمہارے دوسرے دوستوں کے متعلق تو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں مگر میں اپنی تلاش کے سفر پہ نکل چکا ہوں مجھے ملاقہ کے ایک چائے خانے میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے پچھلے دو ماہ سے چیئرمین کی کرسی سنبھالنے کے بعد میں عوام کے درمیان جا کے نہیں بیٹھا تھا میں دن رات اگلے الیکشن کی جوڑ توڑ میں لگا تھا مجھے حشام جیسے لوگوں کو بھی ساتھ ملانا پڑا کیونکہ مجھے لگا تھا انہوں نے مجھے جتوانا ہے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ووٹ اس عوام نے دینا ہے مجھے ان کا دل جیتنا چاہیے تھا اور یہ لوگ مجھ سے امید ہار رہے ہیں میں جتنا ان کے ارد گرد بیٹھے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا ہوں اتنا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی فاتح کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ اتنے سال سر آنکھوں پہ بٹھاتے آئے ہیں یہ مجھ سے اتنے مایوس کیوں ہیں کیا میں نے مصلحت پسندی کے ہاتھوں خود کو اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے میں یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا تھا تالیہ مگر یہ لوگ مجھے اور صوفیہ رحمان کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرنے لگے ہیں میں نے آج بنگا رایا ملایو کا قدیم نسخہ پڑھنا شروع کیا ہے میں نہیں جانتا تم اس کی موجودگی سے کیسے واقف تھی مگر اب میں نے تمہاری باتوں پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے اس نسخے اور جدید نسخے میں مجھے ایک واضح فرق نظر آیا ہے اس میں شہزادی تاشا کی تعریفیں اتنی نہیں ہیں جتنی عام نسخے میں ملتی ہیں اگر یہ بنگا رایا ملاو کا اصل نسخہ ہے تو شاید شہزادی تاشا بھی کاملیت کی وہ دیوی نہیں تھی جیسا اس کے پرستار اس کو سمجھتے تھے وہ انسان تھی کوئی بھی کامل نہیں ہوتا یہاں شاید وان فاتح کے پرستاروں کو بھی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے فاتح پانچواں دن ایڈم بن محمد کے گھر کا چھوٹا باغیچہ رات بھر ہونے والی بارش کے بعد ابھی تک پانی سے بھوجل کھڑا تھا دھوپ بالکل نہیں نکلی تھی آج اور مرغی گھاس سے کیڑے چپتی اداس دکھائی دے رہی تھی اس کی چوزے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی گنجی گردنیں اونچی نکلنے لگی تھی جسم بھی آدھی مرغی کے برابر ہو چکے تھے وہ ہر شے سے بے نیاز ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے ایڈم کے کمرے میں کاغذات ہر طرف بکھرے رہے تھے وہ خود ٹراؤزر شرٹ میں کرسی پہ بیٹھا مسلسل کمپیوٹر اسکرین پہ لگا تھا بار بار کاغذات پرنٹ کر کے مختلف اعتراف میں رکھتا کبھی پین سے کچھ لکھتا گویا وہ پوری طرح منہمک تھا پرنٹر نے زوں زوں کی آواز سے مزید کاغذ نکالے تو ایڈم نے ان کو اٹھایا اور صفات پلٹ کے دیکھنے لگا وہ تھکا ہوا مگر پرجوش لگتا تھا اس نے کاغذات کا پلندہ کی بورڈ کے اوپر ہی رکھ دیا اور ہائی لائٹر سے ہر صفحے پہ چند الفاظ کو نمایاں کرنے لگا نام یہ اتنے سارے نام اسے اس وسل بلوئر نے بہت آسانی سے دے دیے تھے نہ صرف نام بلکہ اوریجنل فائلز سرٹیفکیٹس وکالت نامے کانٹریکٹس کی کاپیز اور ایسی ای میلز جن کے ہیڈرز بھی موجود تھے وہ اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا چوتھا صفحہ اس نے پلٹا اور پانچویں صفحے پہ آ گیا اوپر سے نیچے نگاہ دوڑائی اور پھر اس لمحے ایڈم بن محمد کی مسکراہٹ غائب ہوئی اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اتری اس نے بار بار اس صفحے کو پڑھا پھر اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے وہی فائلز باری باری کھولی کوئی غلطی نہیں تھی کوئی شک نہیں تھا جو وہ پڑھ رہا تھا وہی لکھا تھا وہاں کھلا ہوا ہائی لائٹر اس کے ہاتھ سے پھسل گیا ایڈم کو نہیں یاد کہ کبھی شوق کی کسی کیفیت میں اس کے ہاتھ سے چیزیں گری ہوں فوج سے نکالے جانے کا پروانہ پڑتے ہوئے شاید ایسا ہوا تھا اس کے بعد نہیں اسے کم از کم یاد نہیں تھا وہ بے دم سا ہو کے اس کاغذ کو دیکھے گیا باہر دیوار کی منڈیر پہ دونوں اعتراف دو موٹے تازے بلے گھات لگائے کھڑے تھے ان کی چمکتی آنکھیں ان نو عمر چوزوں پہ جمک تھی بے فکر چوزے سارے میں اچھلتے پھر رہے انہیں خبر نہیں ہوئی کہ کب دونوں اعتراف سے سیاہ ہیولے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے انہوں نے زور زور سے دھوائی دی مرغی اپنی جگہ سے اٹھ کے چلانے لگی ایڈم کو شور سنائی دے رہا تھا مگر وہ اتنا ششدر بیٹھا تھا کہ اس پہ اثر نہیں ہوا ایبو ابھی نہانے گھسی تھی ساتھ میں اس نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے کپڑے بھی دھو لیے تھے اور پانی کی آواز نے بے زبان پرندوں کی چیخوں کا رستہ روک دیا تھا وہ جب تولیے میں سر لپیٹے باہر برآمدے میں آئی تو مرغی بلک بلک کے روئے جا رہی تھی ہر طرف چوزوں کے پر بکھرے تھے کہیں خون تھا اور کہیں کٹے ہوئے پنجے ایک چوزا بھی نہ بچا تھا مرغی ایک ایک کونے میں جا کے روتے ہوئے چونچ مارتی پھر سر کرتی ایبو کے ہاتھ سے تولیا نیچے گر گیا باہر سڑک کنارے ایک بلا چوزے کے کٹے سر کو دانتوں سے ادھیرتا دکھائی دے رہا جبکہ دوسرا اتنا کھا چکا تھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا وہ دوسری گلی تک بامشکل پہنچ پایا پھر ایک درخت کی ٹھنڈی میٹھی چھایا میں پیر پسار کے لیتا اور آنکھیں بند دی ساتھ ہی وہ زبان لبوں پہ پھیرتا خون صاف کر رہا تھا چھٹی رات ملاقہ کا سمندر اس رات تھاٹے مارتا ہوا بہہ رہا تھا چاند کی روشنی سے نہایا ساحل اندھیرے میں بھی روشن دکھتا تھا لہریں ساحل تک آتی اور اسے بھگو کے واپس پلٹ جاتی وہیں ایک بڑے پتھر کے کنارے بیٹھا فاتح گھٹنوں پہ نوٹ پیڈ رکھے لکھتے جا رہا تھا چاندنی اس کے صفحے پہ پڑتی اس کو چمکا رہی تھی اکا دکا لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے دیر تالیا میں بنگا رایا ملاو قریباً آدھی پڑ چکا اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جو مجھے کورس میں پڑھائی گئی تھی اس کتاب میں ایک سحر انگیز عورت تھی جو سب کرنا جانتی تھی وہ عورت یہاں بھی ہے شہزادی تاشا مگر ہر شے جاننے کے باوجود وہ کمزور بھی پڑ جاتی ہے اور اپنے باپ سے خوف زدہ بھی رہتی ہے وہ وانگ کے غلام فاتح کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے مگر اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی وہ اپنے اندر کی شیاطین سے لڑ رہی ہے اور دربار میں اس کو عورت ہونے کے باعث کمتر سمجھا جاتا ہے اس سلطان مرسل کی ہریسمنٹ سے بھی پریشان ہے میں اس عورت سے پہلی دفعہ واقف ہوا ہوں جس بنگا رایا ملاو کو دوسروں نے پڑھا ہے وہ شہزادی تاشا پسونا اور اس کی عظیم فتوحات کی کہانی تھی یہ بنگا رایا ملاو تاشا اور اس کے محبوب غلام فاتح کی کہانی ہے مجھے اپنے نام کے کردار کو پڑھ کے اچھا لگا ہے شاید اسی لیے تو مجھے داستان پڑھوانا چاہتی تھی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں خود کو اسی قدیم زمانے میں محسوس کرتا ہوں اور یہ بھول جاتا ہوں کہ میں جدید ملاقہ میں چند دن کی چھٹی پہ آیا ہوں اپنا فون آف کر کے سارے زمانے کے کام کو پس تال کیے میں وان فاتح کو ڈھونڈنے آیا تھا اور ابھی تک میں صرف غلام فاتح کو دریافت کر سکا ہوں اس کی جیب میں رکھا فون تھر تھرانے لگا تو اس نے گہری سانس لے کر خط مکمل کیا اور اسے تہ کر کے دوسری جیب میں ڈالا پھر فون نکال کے دیکھا یہ ایک چھوٹا فون تھا جس میں اس کا ایک دوسرا نمبر تھا جو صرف اسرا اور بچوں کے پاس تھا یہ اسمارٹ فون نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہتا تھا کہو اسرا اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے تکان سے پوچھا فاتح تم پلیز واپس آ جاؤ کیا میرے بغیر پارٹی چند دن کے لیے نہیں چل سکتی اسرا گیا تھا یہی تو مسئلہ ہے فاتح کہ پارٹی والے اب تمہارے بغیر چلنے کا سوچ رہے ہیں فاتح ایک دم تیزی سے سیدھا ہوا اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا چھٹا دن اس بلند و بالا عمارت کے دو فلورز بی این کے لیے مختص تھے بلائی فلور ایگزیکٹو فلور تھا جبکہ اس سے نچلی منزل میں پریس روم بنا تھا جہاں صحافیوں کو آنے کی اجازت تھی اس وقت وہ کمرہ کارکنوں اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سب خالی پوڈیم کو دیکھتے ہوئے آپس میں چے مگوئیاں کر رہے تھے سنا ہے فاتح صاحب کل رات اپنی چھٹی منسوخ کر کے واپس آ گئے جب کرسی ہاتھ سے جا رہی ہو تو انسان اگلے جہان سے بھی لوٹ آتا سر جوڑے دو رپورٹرز کہہ رہے تھے چار دن میں پارٹی میں دو مضبوط لابیز بن چکی ہیں گاڈ صرف چار دن میں ایک خاتون رپورٹر ماتھے کو چھو کے کہہ رہی تھی فاتح صاحب کے جانے کی دیر تھی حشام جرجیز بھی پارٹی پہ قبضہ کرنے کو تیار ہے اور اشر محمود تو خاندان ہونے کے باعث اپنا حق سمجھتا ہے ہم عورتیں تو ایسے ہی بدنام ہیں یہ مرد سیاستدان کسی سے کم ہے کیا دیکھتے ہیں اب فاتح صاحب کس طرف جھکتے ہیں دونوں صورتوں میں پارٹی میں درار پڑ جائے گی ہاں تو دراڑ حشام جرجیس اور اشر محمود نے ہی ڈالی ہے نا انہوں نے اپنے اپنے چہیتے رپورٹرز کے ذریعے میڈیا پہ یہ خبر اڑوائی کہ اگلا نائب چیئرمین ان کو بنایا جا رہا ہے اسی طرح تو لابنگ کی جاتی ہے عوام اور چیئرمین کے ذہن میں بات ڈال کے خود تماشا دیکھا جاتا ہے ایک عمر رسیدہ اینکر پرسن وہاں بیٹھا تبصرہ کر رہا تھا ابھی اس کی بات درمیان میں ہی تھی جب پوڈیم پہ ہلچل سی مچی کیمرہ مین تیار ہوئے فاتح رامزل سامنے سے چلا آ رہا تھا گرے سوٹ میں ملبوس سویپس والی ٹائی پہنے جلد سے بال پیچھے کو جمائے اس کی رنگت قدرے ٹین لگتی تھی البتہ تاثرات سنجیدہ تھے پوڈیم پہ جا کے وہ رکا سنجیدگی سے سب کو سلام کیا اور ان کے آنے کے لیے شکریہ ادا کیا اس کے دائیں ہاتھ اسرا اور چند پارٹی عہدیدار کھڑے تھے اشر یا حشام کہیں نہیں تھے میری رنگت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں چند دن کے لیے چھٹی پہ گیا تھا مگر میرے پیچھے میڈیا میں اتنی قیاس آرائیاں کی گئی کہ مجھے فوری واپس آنا پڑا اس پارٹ چہرے کے ساتھ ہال کو دکھتا مائک میں کہہ رہا تھا کیمروں سے کلک کلک کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی ملاقہ میرے لیے ایک ہوم ٹاؤن کی حیثیت رکھتا ہے میری بیٹی آریانہ اپنی موت سے پہلے میرے ساتھ آخری دفعہ جس جگہ گئی تھی وہ ملاقہ ہی تھا ملاقہ جا کے میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو مس کرتا ہوں اس دفعہ البتہ مجھے اس کی موت یاد آئی تو ایک خیال شدت سے ستانے لگا کہ اگر اسی طرح وان فاتح مر گیا تو کیا ہوگا رپورٹرز نے قلم روک دی کیمرہ مین کیمروں کے عقب سے گردنیں نکال کے صدمے سے اسے دیکھنے لگے ہال پہ ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی اسٹیج پہ موجود لوگوں میں کھڑی اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھوڑی دیر بعد کیمرہ مین ان آنکھوں کا عکس محفوظ کرنے لگے ملاقہ میں اتنے دن میں نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی حیثیت سے گزارے اور ایک بات میں نے سمجھ لی کہ کوئی بھی انسان ناگزیر نہیں ہوتا جیسے تاریخ کے بڑے بڑے مجسمے ایک ٹھوکر سے گر جایا کرتے ہیں اسی طرح کبھی وان فاتح بھی ایک ٹھوکر سے مر سکتا ہے تو پھر میں اپنے پیچھے کیا چھوڑے جا رہا ہوں میری لیگیسی کیا ہوگی اس کی بھاری آواز سارے میں گونج رہی تھی غور سے دیکھو تو آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی تھی کہ غالباً وہ رات بھر سویا نہیں اور اسی چیز پہ کام کرتا رہا تھا کچھ شرارتی لوگوں نے پارٹی میں درار ڈالنے کے لیے دو لابیز بنا دی ہیں جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پارٹی کو تقسیم کر کے توڑا جائے اگر میں ملاقہ نہ جاتا تو میں کبھی شاید نائب چیئرمین کا عہدہ برسوں بعد پھر سے بھرنے کا نہ سوچتا آپ سب جانتے ہیں کہ بی این میں ایک عرصے سے اس عہدے کو بھرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے چیئرمین اپنے نیچے والوں سے اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کو خالی رکھنا چاہتا ہے اور الیکشن کی پروسیس میں اس عہدے کا ذکر ہی نہیں ہوتا مگر وان فاتح مرنے سے یا یعنی نکالے جانے سے نہیں ڈرتا مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے اس میں ایک ایسے نائب چیئرمین کا ساتھ چاہیے جس کی دیانہ داری سے میں واقف ہوں اور جس کا انتخاب پارٹی کو تقسیم نہ کرے وہ رکا اور پھر مسکرا کے بولا اور جو مجھے قتل کرنے کی ہمت نہ کرے ہال میں سب ایک دم ہنس دیے ماحول کا تناؤ رفع ہونے لگا فاتح توقف کے بعد مائک میں کہنے لگا اس عہدے پہ قانون میں کسی کو بھی تعینات کر سکتا ہوں میرے کسی بھی صورت میں اپنی کرسی چھوڑنے پہ اگلے تین ماہ کے لیے نائب چیئرمین کو میرا عہدہ مل جائے گا اور ان کو پارٹی الیکشن کروا کے اگلے چیئرمین کا چناؤ کروانا ہوگا وہ کہہ رہا تھا اور ایک رپورٹر نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی ایک دفعہ وان فاتح نے کسی کو نائب بنا دیا تو اس نے آتے ساتھ ہی ایگزیکٹو حکم سے پارٹی الیکشن کو غیر ضروری قرار دے دینا ہے یوں وہی نائب بڑی آسانی سے اگلے سال ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے پیچھے سے کسی نے اسے چپ کروایا میں چیئرمین کی حیثیت سے اس عہدے کے لیے فاتح نے رک کے حاضرین کا چہرہ دیکھا بی این کی ایک پرانی پارٹی ورکر جو گزشتہ دس سال سے پارٹی سے منسلک ہیں اور اپنی بیوی اسرا محمود کو نامزد کرتا ہوں اسرا نے نم آنکھوں سے مسکرا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا چند لمحے کے لیے تمام لوگ ششدر رہ گئے پھر ایک دم تالیوں کا شور گونجا اور مبارک سلامت کنارے بلند ہوئے اسرا چند قدم آگے بڑھی اب وہ اپنے شوہر کے بالکل برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی فلیش لائٹ کی روشنیاں دونوں کے چہروں پہ پڑ رہی تھی دی پاور کپل فاتح نے مسکرا کے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر مائک پہ چہرہ جھکایا اس سے پہلے کہ کوئی اس کو اقربا پروری کہے میں یہ واضح کر دوں کہ مجھے اگر اپنے رشتہ داروں کا نوازنا ہوتا تو اشر محمود کو نوازتا لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے پارٹی تقسیم ہو جو اس فیصلے پہ تنقید کرنا چاہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ جب صوفیہ رحمان کو ان کے والد نے نائب مقرر کیا تھا تو کیا تب بھی ایسی ہی تنقید کی گئی تھی جیسے دنیا بھر میں بیویاں اپنے شوہروں کی سیاست اور کیمپین میں ان کی مدد کرتی ہیں اسی طرح اسرا میری مدد کریں گی جیکی کینیڈی ہو یا وکٹوریا اور البرٹ کی کہانی کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنا برا نہیں سمجھا جانا چاہیے البتہ اسرا اس عہدے کی نہ تنخواہ لیں گی اور نہ ہی دوسری مراد یہ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ میں پارٹی کو اپنے خاندان کی جاگیر بنا رہا ہوں کیونکہ میرا یہ عہدہ چھوڑنے کی صورت میں اسرا صرف تین ماہ کے لیے چیئرمین ہوں گی اور پھر جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے اگلا چیئرمین چنا جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہوں جن کو میرے مرنے کی بہت جلدی ہے مسکرا کے بولا تو جہاں چند لوگ ہنسے وہاں بہت سونے دہل کے اس کے لمبی عمر کی دعائیں کر ڈالیں ملک بھر کی ٹی وی اسکرینس پہ وہ منظر دکھایا جا رہا تھا دونوں میاں بیوی ساتھ کھڑے مسکرا کے لوگوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے حشام جرجیس اپنی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا سیل فون پہ وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ چکا تھا اس سے چند میل دور اپنے قلعے کے لاؤنج میں تنہا بیٹھا اشر سگریٹ پھونکتے ہوئے پلازما اسکرین پہ نظر آتی لائف پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اڑتالیس گھنٹے کے لیے انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو افواہیں چلائی تھیں اس کے نتیجے میں فاتح رات واپس آ گیا تھا صبح تک اسرا اس کو اپنے انداز میں سمجھاتی رہی تھی اور مرد چاہے غلام ہو چاہے بادشاہ وہ اپنی بیوی کے اپنی ہمدردی میں کہی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے اسرا نے ایک حل پیش کیا اور فاتح نے اسے مان لیا ساری دنیا میں اگر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو وہ اس کے بچوں کی ماں تھی حشام اور اشر کو صبح ہی صبح وان فاتح کی طرف سے ایک پیغام بھی بھیج دیا گیا تھا دوبارہ مجھے تم میری پارٹی میرے گھر یا میرے ارد گرد نظر نہ ہو وہ فاتح کا اعتبار کھو چکے تھے اور اب وہ کبھی اسرا کے مقابلے میں ان کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا داتے نے پریس کانفرنس ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھی تھی آج کل وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور جو بھی تھا وہ پرسکون رکھتی تھی تالیہ کی طرف سے یہ تسلی دل کو تھی کہ وہ واپس آ جائے گی البتہ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کو اتنا مس کرے گی مگر اسی طرح شاید اسے ایک صاف ستھری زندگی مل جائے اسکرین پہ اسرا کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ تن سے مسکرائی تھی واہ وان فاتح اپنی کرسی سونپی بھی تو کس عورت کو اپنی بیٹی کی قاتل کو جو اسے قتل کر سکتی ہے وہ تمہیں بھی کر سکتی ہے مگر یہ سیاست دان اور ان کی یاداشت بہت جلد وہ سب بھول جاتے ہیں اسرا کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اسرا نے کوئی ایسی حرکت کی ہی نہیں تھی جو قابل گرفت ہو تالیہ کی غیر موجودگی نے داتن کی اسرا پہ رہنے والی نگرانی کو بھی ختم کر دیا تھا تبھی کنکھیوں سے اسے کوئی بہت تیزی سے ریسٹورینٹ میں داخل ہوتا دکھائی دیا وہ ایڈم تھا اور نڈھال سا لگتا تھا تیزی سے سامنے کرسی کھینچی اور کاغذات کا ایک پلندہ سامنے رکھا تیزی سے سامنے کرسی کھینچی اور کاغذات کا ایک پلندہ سامنے رکھا آرام سے آرام سے تم تو واقعی دس منٹ میں پہنچ گئے ہو داتے نے تعجب سے اسے دیکھا پھر اس کے ہولیے کو اور صبح منہ نہیں دھویا تھا کیا اب سیلیبریٹی جرنلسٹ بن گئے ہو تو اصلیت ضرور دکھانی ہے لوگوں کو صبح تمہاری ایبو کا فون آیا تھا وہ رو رہی تھی کہ سارے چوزے بلی کھا گئی اب چوزوں کے مرنے پہ بھی کوئی روتا ہے بھلا پھر یاد آیا اوہ تم تالیہ کی وجہ سے پریشان ہو اس نے آواز تھینک کی فکر نہ کرو وہ واپس آ جائے گی توفیہ رحمان اسے نقصان پہنچا کے کبھی فاتح رامزل کی سنگین دشمنی مول نہیں لے گی اور تم نے دیکھا وہ اسرا نائب چیئرمین بن گئی داتے نے محظوظ انداز میں اسکرین کی طرف اشارہ کیا اب تیار رہو بیوی کو یہ عہدہ دینے پہ وان فاتح اور ان کے مضافات میں میڈیا کی گالیوں کا وقت ہوا چاہتا ہے کون تالیہ کون اسرا میری یہاں دنیا برباد ہو گئی ہے اور آپ کو ان ساری باتوں کی پڑی ہے وہ جیسے فرسٹریشن سے پھٹ پڑا تھا لیانا چونکی اور سیدھی ہوئی پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ صدیوں کا بیمار لگتا تھا ایڈم کیا ہوا ہے پھر اس کے کاغذات کو دیکھا تم کہیں تیسری کتاب تو نہیں لکھنے جا رہے انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے داتن اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے وہ واقعی روحانسا ہوا کہہ رہا تھا اب کے داتن کو تشویش ہوئی کس نے کر دیا دعویٰ تین لوگوں نے تین دعوے کیے تھے یاد ہے وہ میوزیم جہاں چیتالیہ نے صوفیہ رحمان اور وان فاتح کی ڈبیٹ کروائی تھی وہاں صوفیہ رحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے کیونکہ جائیداد چھپانا جرم ہے وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا اتنا تیز کہ اس کا سانس چڑھنے لگا داتن بامشکل اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی دوسرا دعویٰ ایڈم بن محمد نے کیا تھا اس نے گویا اپنے ہی سر پہ ہاتھ مارا ببانگے دہل میں اپنی بک لانچ پہ ورک پاس کی تھی میں نے کہ کسی آف شور کمپنی ہولڈر کا نام نہیں چھپاؤں گا ایک ایک نام پوری داری سے عوام کے سامنے لاؤں گا میں پھنس کیا ہوں داتے ہم سب اپنے ہی الفاظ کے توپ میں اپنی گردنیں پھنسا بیٹھے ہیں ایڈم ایڈم تم بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے تیسرا دعویٰ میوزیم میں اسی ڈبیٹ میں وان فاتح نے کہا تھا کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے اس نے کاغذ نکالا اور پٹخنے کے انداز میں داتن کے سامنے رکھا یہ رہے آریانہ رامزل ہولڈنگ کے کاغذات وان فاتح کی آف شور کمپنی جو پلائڈ ان لی میں انہوں نے کافی عرصے سے بنا رکھی ہے یہ کمپنی ان کے دستخط ان کے پاسپورٹ کی کاپی اور ان کی مرضی سے بنی ہے دیکھیں یہ سب داتن کا منہ مارے صدمے کے کھل گیا نہیں یہ ناممکن ہے مجھے مجھے اس آدمی سے لاکھ اختلافات صحیح لیکن وہ ایماندار آدمی ہے وہ کبھی بھی جائیدادیوں چھپا کے ٹیکس چوری نہیں کر سکتا وہ بے یقینی سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی دماغ معاف ہو گیا تھا ایڈم کو نہیں یاد اس کی آنکھوں میں فوج سے بے عزت کر کے نکالے جانے کے بعد آنسو کب آئے تھے آج برسوں بعد آئے تھے داتن اس نے گیلی آنکھوں سے اپنی دوست کو دیکھا اگر میں نے یہ کاغذات پبلک کر دیے تو سب جان جائیں گے کہ فاتح صاحب اور صوفیہ رحمان کا جرم ایک جیسا ہے وہی جرم جس پہ وہ صوفیہ سے استعفیٰ مانگ رہے تھے ان کی ساری زندگی ان کا کریئر ان کے خواب سب ختم ہو جائیں گے داتن اگر میں نے ان کا نام دوری نگارہ ملایا کے دوسرے حصے میں لکھ دیا تو ایک آنسو شاہی مورخ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑک گیا تو وان فاتح کبھی ملیشیا کے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے داتن مجھے بتائیں میں کیا کروں وہ کسی ٹوٹے بکھرے بچے کی طرح بے آواز روتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور اس لمحے شل بیٹھی داتن کو احساس ہوا تھا کہ ایبو کی مرغی کے دل پہ اپنا آشیانہ لٹتے دیکھ کے کیا گزری ہوگی ساتویں رات حالم کا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا تھا لاؤنج کے پردے برابر تھے اور اندر صرف کچن کی بتی جل رہی تھی چائے کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا وہ کچن کاؤنٹر کے سٹول پہ بیٹھا نوٹ پیڈ پہ پانچواں خط لکھ لکھتا جا رہا تھا کوٹ پیچھے صوفے پہ پڑا تھا اور شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے ایل آنے کے بعد وہ اس گھر کی زیارت کے لیے نہ آتا یہ ممکن ہی نہیں تھا ڈیئر تالیہ میں اس امید کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی مگر تم ابھی تک نہیں آئی ہو تمہارے پیچھے ملیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے خود وان فاتح تبدیل ہو چکا ہے میں نے میڈیا اور ناقدین کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا فیصلہ لیا اور میں خود بھی اتنا خوش نہیں تھا مگر خلاف توقع لوگوں نے اسے سراہا ہے اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ عہدہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فاتح نے پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا ہے مگر سچ پوچھو تو اگر لوگ تنقید کرتے تب بھی میں پرواہ نہ کرتا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی زندگی باقی ہے اس کو میں اپنے لوگوں کو نفع پہنچانے میں صرف کروں ہر شے سمندر کی جھاگ کی طرح ہے سب بہہ جائے گا باقی صرف ایک شے رہ جاتی ہے وہ جو لوگوں کو فائدہ دے میں مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کے جینا چاہتا وان فاتح کا نام بھی تاریخ میں تبھی باقی رہے گا جب وہ لوگوں کو نفع دے گا ورنہ جھوٹی تعریفوں سے بھری کتابیں اگر چھ صدیوں تک پڑھائی بھی جائیں تب بھی سچ کے آتے ہی وہ پس پشت چلی جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اصلی بنگا رایا ملاؤ کو لوگوں کے سامنے لا گو کہ اس میں آخری ابواب شامل نہیں ہیں مگر غلام فاتح کی کہانی وانگ لی کے کارناموں سے زیادہ دلچسپ ہے جس پت کا میں اتنے عرصے سے فین تھا وہ تو مٹی کا ڈھیر نکلا تم آ جاؤ تو ہم اس کتاب کو آکشن کر دیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم تمہارے کام آئے گی یہ کتاب تمہاری ہے تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے میں اسے تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں البتہ ابھی میں نے اسے مکمل نہیں کیا پانچ دن پہلے اسی جگہ بیٹھے جب میں نے تمہیں خط لکھا تھا تو میں تم سے خفا تھا کیونکہ تم نے میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں پروسیکیوٹر کو الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں لیکن ان پانچ دنوں نے میرے ذہن سے وہ باتیں نکال دی ہیں مجھے ابھی تک تمہاری باتوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب میں نے تالیہ اور تالیہ کے پلانس پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا آزاد فاتح پانچواں خط بھی مکمل ہو چکا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اسے پڑھتی رہی تھی آنسو نے ان خطوط کو بھگو بھی دیا وہ روتی گئی اور پڑھتی گئی پھر ان کو ترتیب سے سیٹ کیا اور ٹوکری میں واپس رکھ دیا گھڑی دیکھی تو خیال آیا اسے وقت کی بندہارا کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے جانا تھا وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اسے کسی کو کال نہیں کرنی تھی کسی سے بات نہیں کرنی تھی اسے آزادی چاہیے تھی اپنی آزادی کے لیے اسے اکیلے ہی لڑنا تھا وہ جانتی تھی ریسٹ ہاؤس کے لان میں دو کرسیاں رکھی گئی تھیں اور ارد گرد سیکورٹی افسران کھڑے تھے تالیہ مراد ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اس کے چہرے کے نیل اب کنسیلر کی تہوں میں چھپے تھے سفید براک اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس وہ سیاہ بالوں پہ ترچھا سفید ہیڈ پہنے بیٹھی بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سامنے والی کرسی خالی تھی قریب کھڑا دولت بار بار گھڑی دیکھ کے ادب سے کہتا تھا بس پندرہ منٹ اور دس منٹ اور اور پھر جب دس منٹ ختم ہوئے تو نشیب سے آتی سڑک پہ سیاہ شیشوں والی کار آتی دکھائی دی گارڈ میں ہلچل مچ گئی وہ البتہ ویسے ہی بیٹھی رہی پہلی کار سے اترنے والی خوبصورت عورت گلابی لمبی اسکرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی اس پہ اس نے گلابی اسٹول سر پہ لے رکھا تھا اور گردن میں پہنے موتی دکھائی دے رہے تھے وہ مسکرا کے سب کے سلام کا جواب دیتی کرسیوں کے قریب آئی تو تالیا مراد اٹھ کھڑی یانگ کے دیبر ہرمت یعنی عزت ماب اس نے خشک لہجے میں سر کو خم دے کر کہا نظریں پردھان منتری کے سرخ و سفید چہرے پہ جمی تھی جو میک اپ سے مزین بے حد کھلا کھلا لگ رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کے کون ومن سے مسافہ کیا اور کرسی پہ بیٹھی کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں یانگ امت دی ہرمند کیونکہ اب تو میری جان آپ کے ہاتھ میں ہے کالمی صوفیہ وہ خوشگوار انداز میں بولی اور تمہاری جان میرے قلم کی محتاج تب ہوگی جب تم ڈیل پہ سائن کرو گی اس سے پہلے تک تم آزاد ہو تالیا کرسی پہ آگے ہو کے بیٹھی اور چپتی نظروں سے اس عورت کو دیکھا کیا میرے پاس کوئی چوائس ہے اگر میں نے ایسا نہ کیا تو آپ لوگ میرے خلاف مقدمہ نہیں چلائیں گے صوفیہ رحمان ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما رکھی اس سوال پہ اس نے ہیرے کی انگوٹھی سے مزین ہاتھ جھلایا اور اگلے ہی پل تمام سیکیورٹی گارڈز دور ہٹتے گئے صرف دولت تھا جو پردھان منتری کی کرسی کے پیچھے کھڑا رہ گیا کیا تمہیں اپنے باپ سے محبت تھی تالیا صوفیہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگی تالیا کے کندھے ڈھیلے پڑے حلق میں کچھ اٹکا بہت زیادہ لیکن تمہارا باپ ملک کا پردھان منتری نہیں تھا میرا باپ تھا وہ میرا ہیرو تھا وہ ملیشیا کے کروڑوں ووٹرز کا ہیرو ہے میں آج اپنے باپ کے لیے اپنے دشمن کے سامنے بیٹھی ہوں کیا تم اندازہ کر سکتی ہو کہ کو اپنے مرے ہوئے باپ سے کتنی محبت تھی تالیا نے ہیٹ اتارا اور میز پہ رکھ دیا بولی کچھ نہیں جانتی ہو پردھان منتری کی بیٹی کتنی مجبور ہوتی ہے تالیا نے محض نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا وہ سمجھ سکتی تھی اتنی مجبور کہ اس کے پاس اپنے دشمن کو ختم کرنے کا اتنا اچھا موقع تھا ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا جتنا میرا کلاس فیلو تمہارے لیے فکر مند رہا ہے اگر میں تمہیں جیل میں مروا دیتی یا کورٹ میں تمہاری تزلیل کرواتی تو وہ ٹوٹ ہی جاتا کتنا آسان ہو جاتا میرے لیے اگلا الیکشن جیتنا میں فاتح کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز لے سکتی تھی مگر آہ میری اپنے باپ سے محبت آڑے آ گئی تاریہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا مگر وہ خوش کانکھوں سے دیکھی گئی تمہارے اور تمہارے لیڈر کے نزدیک میں ایک چور عورت ہوں مگر چوروں کو بھی اپنے باپ پیارے ہوتے ہیں اسی لیے میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں تالیا کیا تم میرے باپ کے لیے ایک کام کر سکتی ہو تالیا نے دھیرے سے ایسا بات میں سر ہلایا جی میں کروں گی لیکن کیا مجھے اپنی پچھلی زندگی کے امال کے لیے امیونٹی مل جائے گی یعنی سزا سے معاف بالکل میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں اس حکم نامے کو اگلا وزیر اعظم بھی چیلنج نہیں کر سکتا اور آج تمہاری جاب شروع ہونے کے وقت سے تم ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے آزاد ہو یہ جاب مکمل ہونے تک تم بڑے آرام سے بڑا جرم بھی کر لو تو تمہیں ملیشیا میں کوئی چھو بھی نہیں سکتا اور باہر تمہیں ڈپلومیٹ کا اسٹیٹس ملے گا باہر وہ چونکی مجھے باہر جانا ہوگا صوفیا نے اس بات میں سر ہلایا ہاں اسی ملک جہاں وہ موجود ہے تالیہ نے لون کی گھاس پہ کھڑے دولت کو ایک نظر دیکھا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا اور پھر الجھ کے صوفیا کو مخاطب کیا مگر میں ہی کیوں آپ کے پاس تو اتنے بہترین لوگ ہیں انہوں نے اتنے دن تک مجھے کون کیے رکھا مگر تم نے آخر میں ان کا کون پکڑ لیا ہے نا میرے باپا کہتے تھے بہترین کون گیم وہ ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ کو کبھی نہ معلوم ہو سکے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے میرے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہاری طرح کا ذہن رکھتا ہو یہ لوگ اس کام کو نوکری کی مجبوری میں کریں گے تم اپنی آزادی کے لیے اپنی جان لگا کے کرو گی اور میں یہ کام ان کو کیسے دوں جب کہ ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے خود مجھے بھی نہیں وہ اداسی سے مسکرا کے کہہ رہی تالیہ نے غور سے اسے دیکھا کام کیا ہے تم نے ایک دوسرے ملک سے میرے لیے ایک چیز چرا کے لانی ہے کیا رحمان کے اگلے الفاظ سمجھنے اور ہضم کرنے میں اسے چند منٹ لگے وہ بار بار دولت اور صوفیہ کا چہرہ دیکھتی تھی پردھان منتری خاموش ہوئی تو تالیا نے تھوک نکلی ٹھیک ہے میں کر دوں گی لیکن اگر میں وہاں جا کے بھی ناکام لوٹی تو تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے تالیہ صوفیہ کے نرم لہجے میں تمبی تھی تالیہ نے سر کو خم لیا لیکن آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں وہاں جا کے کبھی واپس لوٹوں گی بھی صحیح ہو سکتا ہے میں بھاگ جاؤں تم کبھی نہیں بھاگو گی کیونکہ وان پاتے یہاں ہے وہ مسکرائی تو اسے یان سوفو یاد آئی تھی اور تم ایک خاندانی لڑکی ہو میرے ساتھ کیا عہد نہیں توڑو گی میں ایک کون وومن ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا عہد توڑا تو پھر میں آپ سب کی جان لے لوں گی یاد رکھیے گا وہ باری باری دونوں کو دیکھ کے بولی تھی دولت نے ڈیل سامنے رکھی اور قلم اسے دے دیا دونوں عورتوں نے دستخط کر دیے تو تالیہ نے چہرہ اٹھایا میں نے ہتان سے ایک وعدہ کیا تھا کیا آپ اسے بلا سکتے ہیں اس کے انداز میں تنس تھا دولت نے صوفیہ کو دیکھا تو اس نے ایسے بات میں سر ہلا دیا چند لمحوں بعد ہتان دولت کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا وہ اس سمن پہ شدید ناخوش لگتا تھا چیتالیہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں وہ سب ایک اسکرپٹ کا حصہ تھا اور تالیہ کو خود کو گھورتے دیکھا تو چپ ہو گیا اس نے اپنا پرس اٹھایا اور قدم قدم چلتی ہتان کے سامنے آن کھڑی پھر سلگتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تالیا مراد کچھ نہیں بھولتی یہ کہہ کے وہ پلٹ گئی ہتان نے حیرت سے اسے دیکھا جو مرنے کے بعد رک گئی تھی پھر ایک دم وہ واپس گھومی اور پوری قوت سے زوردار مکہ برابر میں کھڑے دولت امان کے منہ پہ دے مارا وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا اس کی انگوٹھی دولت کی ناک پہ کسی خنجر کی طرح لگی تھی وہ کرا کے رکو کے بل جھکا اور منہ پہ ہاتھ رکھا ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا تالیا مراد نے اپنی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے صاف کیا اور پہلے ہکا بکا سے ہتان کو دیکھا اور پھر پرسکون سی بیٹھی صوفیہ دور کھڑے گارڈز اس کی طرف بھاگ کے آنے لگے مگر صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کے انہیں رک جانے کا حکم دیا چیتالیا کو امیونٹی حاصل ہے وہ کسی کو بھی مارنے کے لیے آزاد ہے سپاہی فاصلے پہ رک گئے دولت سر جھکائے اپنے بھل بھل خون گراتے ناک کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور جھک کے ایک کارڈ اس کے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا یہ سنگاپور کا بہترین پلاسٹک سرجن ہے بالخصوص ناک ٹھیک کرنے میں ماہر ہے وہ تکلیف سے جھکا ہوا تھا چہرہ اٹھا بھی نہ سکا اور وہ ہیڈ سیر پہ جماتی ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئی شام میں ہتان اس کے گھر آیا اور اس کو ضروری کاغذات حکومتی معاہدے کی نقل اور اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے گیا ساتھ میں ایک بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی تھیں اور چند کریڈٹ کارڈ وہ جتنے پیسے چاہے خرچ کر سکتی تھی وہ اس ایک شے کو چرانے کے لیے جو چاہے کر سکتی جو اسے کرنا آتا تھا وہ بلاخر اس کی جان بچانے جا رہا تھا وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں تھی جب گیٹ پہ کار رکنے کی آواز آئی اس نے کھڑکی سے جھانکا باہر داتے نائی کھڑی تھی اور ساتھ میں ایڈم بھی تھا وہ دونوں چیک کرنے آئے تھے کہ تالیا واپس آئی ہے یا نہیں لیکن اس نے نہ اپنی کار استعمال کی تھی نہ کسی اور شے کو چھڑا تھا گھر اسی طرح لاک تھا اور چابی فاتح کے پاس تھی داتن چاہتی تو گھر کھول لیتی لیکن شاید اسے لگا تھا کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے اس لیے کچھ دیر بعد وہ دونوں مایوس سے واپس چل گئے وہ چپ چاپ انہیں کھڑکی کی درد سے دیکھتی رہی اسے کسی سے نہیں ملنا تھا رات اس نے حالم کے بنگلے کی کوئی بتی نہیں جلائی گھر اسی طرح اندھیرے میں ڈوبا رہا گیارہ بجے کے قریب اسے کار کی آواز سنائی تھی وہ اس آواز کو پہچانتی تھی یہ اس شخص کی کار تھی جو اپنے مگ کاؤنٹر پہ چھوڑ جانے کا عادی تھا اندھیر لانچ کے اوپری زینوں پہ آ کے وہ چپ چاپ بیٹھ گئی وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر بھاری بوٹ اندر داخل ہوئے وہ کچن کاؤنٹر تک آیا اور چھوٹا بلب جلا دیا اب صرف کچن میں روشنی تھی سیڑھیاں ہنوز تاریخ تھی اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور پھر اسی سٹول پہ بیٹھ کے چائے پینے لگا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا مگر اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا فاتح نے فون اٹھا کے کان سے لگایا کون آیا ہے اچھا وہ لوگ ٹھیک ہے میں گھر آتا ہوں انداز سے لگتا تھا گھر کوئی رشتے دار آئے ہیں اس نے نوٹ پیڈ پہ قلم اسی طرح چھوڑا اور کوٹ اٹھا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی اندھیر لاؤنچ میں جلتا وہ آدمی آج بتی بجھائے بغیر اجلت میں جا رہا تھا دروازہ لاک کرنا بھی وہ بھول گیا تھا اس کا دل چاہا کہ وہ اسے روک لے نامعلوم وہ دوبارہ کب ملے لیکن نہیں اسے کسی سے نہیں ملنا تھا نہ فاتح سے نہ ہی کسی اور سے وہ پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد وہ اوپر آئی اور اپنا سفری بیگ پیک کرنے لگی اسے کل یہاں سے روانہ ہونا تھا ابھی بامشکل مشکل پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ لاؤنج کے دروازے پہ دستک ہوئی وہ ایک دم ننگے پیر نیچے بھاگی لاؤنج کی بتی کسی نے جلا دی تھی نوارت چوکٹ پہ کھڑا تھا اس شخص کا چہرہ دیکھ کے تالیا کے ماتھے پہ بل پڑ گئے اب آپ مجھے کس مقدمے میں پھنسانے آئے ہیں پروسیکیوٹر صاحب تلخی سے کہتی وہ نیچے آئی احمد نظام افسردہ سے وہاں کھڑے تھے مجھے معلوم ہوا تھا آپ رہا ہو گئی ہیں اس لیے میں آپ سے ملنے آیا تالیا لاؤنج کے وسط میں آ رکی جی میں رہا ہو چکی ہوں اور کچھ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے چیتالیا جی، میں شرمندہ ہوں میں نے اپنی انا کے ہاتھوں آپ کی جائز بات نہیں سنی آپ سچ کہہ رہی تھی یہ ایک سیاسی کیس تھا اور میں نے خود کو نہیں استعمال کرنے دیا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ان کے الفاظ کچھ اس انداز میں ادا ہوئے تھے کہ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکی میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی تھی میں جانتا ہوں مجھے نہیں معلوم آپ کے وقت کی سفر کی داستان سچ تھی یا مذاق لیکن یہ ایک سیاسی انتقام کا کیس ہے اور مجھے اس کا حصہ بننے پہ شرمندگی ہے اور کچھ ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر بے بسی بھرے تاثر سے اسے دیکھتے رہے کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں پلیز آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں آپ پہلے ہی میرے ساتھ بہت مہربانی کر چکے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا آپ کو صوفیہ رحمان نے اگر کوئی ڈیل کر کے چھوڑا ہے تو اس پہ بھروسہ مت کیجیے یہ حکمران کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے وہ آپ کو معافی نامہ نہیں دیں گے یہ کہہ کے وہ مڑے تو وہ آہستہ سے بولی یہ میرا آخری آپشن ہے احمد نظام صاحب میرے پاس اس ملک میں عزت سے رہنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے انہوں نے پلٹ کے اسے دیکھا مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا ہے یعنی کسی کام سے پردھان منتری آپ کو باہر کے ملک بھیج رہی ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سا ملک ہے ایک نصیحت کروں آپ کسی دوست کو اپنے ساتھ لے جائیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے وہ تلخی سے بولی لاؤنج میں اسے ایک بات نے ڈھیروں اداسیاں گھول دی میں نے آپ کو آپ کے دوستوں سے دور کیا ہے شاید آپ اس سفر کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے اچھی بات ہے لیکن مجھے میرے کیے کا مداوع کرنے دیجیے میں نے آپ کو معاف کیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بیزار ہوئی وہ چلے کیوں نہیں جاتے تھے یہاں سے میرے جیسے آدمی کے ضمیر کا بوجھ اتنی آسانی سے ہلکا نہیں ہوتا چیتالیہ اس لیے جہاں آپ کو جانا ہے وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا ہے میں نے کہا نا مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ اکتا گئی تھی آپ پہلے کبھی اس ملک گئی ہیں وہاں کے رستے معلوم ہیں آپ کو وہ لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی پھر مشتبہ نظروں سے انہیں دیکھا میں ایک ایسے انسان کی مدد کیوں لوں جس نے مجھے گرفتار کروایا تھا جیسے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے جنہوں نے ایک ہفتہ آپ کو قید میں رکھا تھا آپ سیاسی ورکر رہی ہیں آپ جانتی ہیں کرائسس میں دشمنوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے گلب لب بھینچے انہیں دیکھتی گئی آپ کا دوست کیا کرتا ہے وہ سرسری سا پوچھا تو احمد نظام جو پلٹ رہے تھے خوشی سے واپس مڑے اور اس کے عین سامنے آ کے رکی وہ سب کر سکتا ہے آپ کی طرح چیزیں چرا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو پڑھ بھی سکتا ہے مختلف شناختیں رکھتا ہے مختلف چہرے بدلتا ہے ماشاء اللہ بر وقت کور اسٹوریز گھرنے میں بھی ماہر ہے اسے ہر کام آتا ہے اور وہ اس شہر میں ہر ایک کو جانتا ہے نہیں میرا مطلب تھا وہاں اس کا کام جاب کیا ہے وہ ذرا اکتا کے بولی ایسے لگ رہا تھا احمد نظام کسی کو اس کے سر پہ مسلط کر رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم تو وہ رہتا کس علاقے میں ہے اس کا مجھے علم نہیں میں خود وہاں کبھی نہیں گیا تالیہ نے تعجب سے انہیں دیکھا پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پہ بیٹھے آپ مجھے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دیں یا ای میل فیس بک وہ تو میرے پاس نہیں ہے انٹرنیٹ پہ ایک میسج بورڈ ہے ضرورت ہو تو وہاں اس کو پیغام بھیج دیتا ہوں آپ کا بھی وہیں بتایا تھا تو اس نے کیا کہا اس نے جواب نہیں دیا مگر وہ پڑھ چکا ہوگا یہ کیسا دوست ہے آپ کا جس کا کوئی اتا پتا آپ کو نہیں معلوم میں اسے کیسے ڈھونڈوں گی وہ واقع پریشان ہوئی اس ملک میں کبھی نہیں گئی تھی اور صوفیہ نے سوائے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے کوئی مددگار فراہم نہیں کیا تھا ارے آپ نے اسے نہیں ڈھونڈا اگر کوئی لڑکی کسی غیر ملک میں اس کی تلاش میں آئے تو وہ خود اسے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے وہ مسکرا کے بولے تالیہ نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا اسے معلوم ہے میں کس فلائٹ سے آ رہی ہوں وہ معلوم کر لے گا اس کو سب کرنا آتا ہے آپ بس اس سے مدد ضرور لیجیے گا آپ کو یقین ہے آپ کا دوست اتنا اہل ہے جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں اسے احمد نظام کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا اسے سب کرنا آتا ہے چتالیہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا بس انہوں نے جیسے الفاظ ڈھونڈے بس وہ آپ کی طرح خوش اخلاق نہیں ہے تھوڑا روڈ توقف سے تسیح کی کافی روڈ اکھڑ اور مغرور واقع ہوا ہے مگر اچھا آدمی ہے بدتمیز انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا بہرحال اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس سے مدد مانگ لوں گی ورنہ میرا نہیں خیال کہ اس کی نوبت آئے گی رستے معلوم کرنے کے لیے جی پی ایس ہے میرے پاس وہ قدرے رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی یہ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ تھا اب اس آدمی کو وہ چائے تو پوچھ نہیں سکتی تھی اور ہاں اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہے تو دکھا دے تاکہ میں اسے پہچان لوں ویسے بھی آپ حکومت والوں کا کیا بھروسہ کس کو کیا بنا کے پیش کر دیں تصویر تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں وہ کھڑے ہوئے گہری سانس لے کر بولے تھے اچھا تو کیا نام ہے آپ کے ہر کام کر لینے والے بدتمیز اکھڑ اور مغرور دوست کا جس ملک میں آپ کو جانا ہے وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے ایئرپورٹ پہ مختلف طرح کے لوگوں کا رش لگا تھا اجنبی ملک اجنبی فضائیں وہ سر پہ ہیڈ پہنے آنکھوں پہ سیاہ چشمہ چڑھائے سیاہ اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ میں ملبوس اپنا ٹرالی بیگ کھینچتی آگے بڑھ رہی تھی نگاہیں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی وہ آپ کی مدد کرے گا میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا ہے اجنبی چہرے ہر طرف بکھرے تھے اسے نہیں معلوم تھا اسے لینے کون آئے گا وہ تو اس گمنام شخص کی شکل سے بھی واقف نہ تھی اسے احمد نظام سے مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی اس نے گلاسز گرے پہ اٹکائیں اور کوفت سے ادھر ادھر دیکھا وہاں لوگ اپنے رشتے داروں کو لینے آئے کھڑے تھے کسی پلے کارڈ کسی سائن بورڈ پہ تالیا مراد کا نام نہیں لکھا تھا میرا دوست سب کر سکتا ہے کسی حد تک وہ آپ کی طرح کا ہے قریباً ایک گھنٹہ ایئرپورٹ پہ فارغ بیٹھنے کے بعد وہ اکتا کے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی اسی کسی دوسرے سے مدد کی امید رکھنے کے بجائے اپنی ٹیکسی خود ڈھونڈ کے ہوٹل پہنچنا چاہیے تھا جہاں کی بکنگ وہ کروا چکی تھی آپ کی طرح وہ چیزیں چرا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو پڑھ بھی سکتا ہے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ وہ بیٹھے اور ہیٹ اتار کے ساتھ والی نشست پہ رکھا پھر مطلوبہ ہوٹل کا نام بتا کے خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی رات باہر پھیلی تھی اور شہر کی ساری بتیاں جگمگا رہی وہ چپ چاپ وہاں بہتے ٹریفک کو دیکھتی رہی اسے صوفیا کا کام کیسے کرنا تھا اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا وہ مختلف شناختیں رکھتا ہے مختلف چہرے بدلتا ہے ماشاء اللہ بر وقت کور سٹوریز گھڑنے میں بھی ماہر ہے ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رکی تو تالیہ نے اپنا ہیڈ اٹھایا اور پھر وہ ٹھٹک کے رکی اس کی ہیڈ کے نیچے ایک سفید نوٹ رکھا تھا کیا یہ پہلے بھی وہاں تھا اس نے شاید غور سے دیکھا نہیں نوٹ اٹھا کے تعجب سے اس نے اس پہ لکھے الفاظ پڑھے تین الفاظ میں اسے اس شہر میں ویلکم کہا گیا تھا اور ساتھ میں ایک لمبا سا نمبر درج تھا سنو یہ نوٹ تم نے رکھا ہے اس نے چونک کے بوڑھے ڈرائیور سے پوچھا جو حیرت سے پلٹا کون سا نوٹ اسے ہر کام آتا ہے اور وہ اس شہر میں ہر ایک کو جانتا ہے ٹیکسی سے نکل کے تالیا نے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھا کوئی تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا مگر اسے کیسے اندازہ ہوا کہ وہ اسی ٹیکسی میں بیٹھے گی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں رہتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے مگر وہ سب کرنا جانتا ہے وہ ہوٹل کی لابی میں آگے بڑھتے ہوئے بار بار اس نمبر کو پڑھ رہی تھی اپنے روم میں آتے ہی اس نے اس ملک کی سم والا فون نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا رانگ نمبر فون سروس نے مطلع کیا کہ یہ نمبر وجود ہی نہیں رکھتا اس نے نمبر کو الٹا ڈائل کیا پھر بھی رانگ نمبر شاید ہی کوئی فون نمبر نہیں تھا وہ بیڈ پہ بیٹھی غور سے اس چٹ کو دیکھنے لگی آپ نے اسے نہیں ڈھونڈنا وہ آپ کو خود ڈھونڈ لے گا اگلی صبح تالیا اپنے ہوٹل کے باہر پیدل چلتی جا رہی تھی بادلوں کو پونی میں باندھے اس نے ٹراؤزر پہ پھول دار فراک پہن رکھا تھا اور اسکول گرلس کی طرح دونوں کندھوں پہ بیگ پہن رکھا تھا ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور دوسرے میں موبائل وہ اسکرین کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی وہ نمبر دراصل جی پی ایس لوکیشن تھی اور وہ اس کے بک کروائے ہوٹل کے قریب ہی تھی اگر کوئی لڑکی کسی غیر ملک میں اس کی تلاش میں آئے تو وہ خود اس سے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے جوگر سے تیز تیز چلتی وہ سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی بلا کر اس کی مطلوبہ لوکیشن آ گئی تو اس نے گردن اٹھائی سامنے ایک فون بورڈ تھا دھوپ سے تالیا کا چہرہ تمتما رہا تھا اور پیشانی پہ بل تھی وہ اس بھوت تک آئی ہی تھی کہ اندر رکھا فون بجنے لگا اس نے ریسیور کان سے لگا اور قدرے غصے سے بولی ہیلو تالیا مراد جواب میں ایک بھاری مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی جی مسٹر میں تالیا مراد ہوں آپ کو میری مدد کرنی تھی مگر آپ تو سامنے آ ہی نہیں رہے وہ آپ کی طرح خوش اخلاق نہیں ہے تھوڑا روڈ بلکہ کافی روڈ اکھڑ اور مغرور واقع ہوا ہے مگر اچھا آدمی ہے میں دیکھ رہا تھا کوئی تو میں فالو تو نہیں کر رہا تمہاری وجہ سے میں خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا خشک لہجہ رکھا انداز ایک تو پہلے یہاں گرمی تھی سر پہ آگ برساتا سورج تھا اور اوپر سے آدمی اسے احمد نظام کی مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھا دیں تاکہ میں اس کو پہچان لوں اس نے پروسیکیوٹر سے جاتے سمے بولا تھا آپ اس وقت کہاں ہیں وہ ضبط سے بولی آگے پیچھے دیکھنے کی عادت ڈال لو اور کال کر گئی اس نے گھور کے ریسیور کو دیکھا اور پھر رکھا ہی تھا کہ وہاں لگی ایک چٹ نظروں سے ٹکرائی اس پہ ایک لمبا سا نمبر لکھا تھا ایک اور لوکیشن اف تصویر تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں کندھوں پہ بیگ پہنے پانی کی بوتل اٹھائے وہ اب اندرونی شہر کی گلیوں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی پسینہ بار بار پیشانی پہ پھوٹتا جسے وہ ٹشو سے صاف کر لیتی وہاں بہت سی دکانیں تھیں اور زیادہ تر گاڑیوں کی ورک شاپ اس کی لوکیشن نے اسے جس دکان کے سامنے لا کھڑا کیا وہ بھی ایک ورک شاپ تھی اچھا تو کیا ہے آپ کے ہر کام کر لینے والے بدتمیز اکھڑ اور مغرور دوست کا نام اندر کھڑی جیپ کے بخیے ادھڑے کھڑے دکھائی دے رہے تھے جیپ کا بونٹ کھلا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا آدمی یہاں سے نظر نہیں آتا تھا جیپ کے دونوں اعتراف اتنا تنگ رستہ اور سامان رکھا تھا کہ وہ بامشکل ڈرائیونگ ڈور تک پہنچی اور رک گئے پھر گردن اونچی کر کے بونٹ کے پیچھے کام کرتے آدمی کو دیکھنا چاہا۔ اس نے جینس پہ گرے شرٹ پہن رکھی تھی آستینیں موڑ کے کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھے اور پی کے پالا سر جھکا ہوا تھا وہ مسلسل ہتھوڑے نما چیز کو جھک کے کسی شے پہ مارا تھک تھک کی آتی آواز ناقابل برداشت تھی اس کا نام جہان سکندر ہے اور وہ کچھ عرصے سے مصر میں رہائش پہ زیر ہے آپ قاہرہ جا رہی ہیں اور قاہرہ کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے آپ کو قاہرہ میں اس سے بہتر ساتھی نہیں ملے گا اس نے گردن اٹھا کے آواز دی ہیلو ٹھک ٹھک کی آواز رک گئی البتہ بونٹ کے پیچھے کھڑا شخص چھپ کے تارے جوڑتا رہا میں تالیا ہوں اس نے بآواز بلند پکارا آگے پیچھے کی دکانوں کا شور دور سڑک سے گزرتا بے ہنگم ٹریفک غرض آواز سننا بے حد دشوار آپ کو احمد نظام نے بتایا تھا میرے بارے میں اس نے بے چینی سے پوچھا اگر اب اس شخص نے جواب نہیں دیا تو وہ پلٹ جائے گی ہاں تم وہ ہو جس نے بے وقوفوں کی طرح اپنے وزیر اعظم پہ بھروسہ کر کے ڈیل سائن کی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی میری مانو اور یہاں سے کسی اور ملک بھاگ جاؤ وہ آدمی اب بھی جھکا تارے جوڑنے میں لگا اس کا انداز سرد اور اسپاٹ تھا تالیا کے ماتھے پہ بل پڑے یہ میرا اور میری وزیر اعظم کا مسئلہ ہے میں اسے خود ہینڈل کر لوں گی آپ میری مدد کریں گی یا نہیں احمد نظام نے کہا تھا کہ آپ کو سب کرنا آتا ہے پتا نہیں اس نے تمہیں کیا کہانیاں سنائی ہیں میں قاہرہ کا ایک غریب مکینک ہوں اور کچھ نہیں وہ چند لمحے لب بھینچے اس کھلے بونٹ کو دیکھتی رہی پھر پیر پٹخ کے مڑ گئی لیکن میں یہ سننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے تمہیں کس کام سے یہاں بھیجا ہے وہ جو واپس جانے لگی تھی اس بات پہ ٹھہری اور پلٹی وہ آدمی اب بھی بونٹ کے پیچھے جھکا ہوا تھا اور دکھائی نہ دیتا تھا آپ نے میری مدد کرنی ہے یا نہیں اگر نہیں کرنی تھی تو میری ٹیکسی میں وہ ویلکم ٹو کاہرہ کا نوٹ رکھوانے کی کیا ضرورت تھی یا مجھے فالو کرنے کی کام کیا ہے دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا یا شاید اس آدمی نے پہلے سے ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا تالیہ نے گہری سانس کی اور گردن کڑا کے بولی مجھے صوفیہ رحمان کے لیے ایک چیز چوری کرنی ہے کیا وہ پانی انجن کے اندر انڈیل رہا تھا سڑ سڑ کی آواز آنے لگی ایک کتاب انٹرسٹنگ مگر کہاں ہے یہ کتاب قیمتی ہوگی یقیناً کسی میوزیم لائبریری یا کسی پرائیویٹ کلیکشن میں ہے انجن سے دھواں نکلنے لگا تو وہ پیچھے ہوا دھویں کے باعث تالیا اور اس کے درمیان دھندلی سی دیوار آ گئی وہ کتاب کہیں بھی نہیں ہے وہ تو ابھی تک چھپی ہی نہیں ہے وہ چونکا اور سر اٹھایا تو پھر وہ ہم نے کہاں سے چرانی ہے اس کی ہم کہنے پہ تالیا پہلی بار مسکرائی اتنے دن میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی ہم نے اسے اس رائٹر کے ذہن سے چرانا ہے واٹ جہان نے زوردار آواز کے ساتھ بنٹ بند کیا دھوئے کی دیوار درمیان سے چھٹنے لگی اور تب تالیا نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا